لیڈیز حبی ویز we are going to introduction to you rising star of south Asia he is very well advocated he knows اسلام and Christianity very well has sorry some پر سلام پیس آفس ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو دوستو بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلا پورا ہفتہ بہت اچھے طریقے سے گزرا ہوگا ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے ساحل صاحب کی سٹریم پہ بھی گپ شپ لگا رہے تھے اور کافی مزیدار سٹریمز چلیں لاسٹ ویک کی ساحل کے چینل کے اوپر اور وہ جہاد لڑائی اور قتال کے ساتھ ملتی ہیں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے اور ہم آج اپنی جہاد سیریز کا سیزنز فنالے کر رہے ہیں امید ہے کہ ہمیں ڈسٹربنس نہیں ہوئے گی آج اور ہم یہ سیزنز فینالے کے طور پہ ہی لگائیں گے آ, کیونکہ بات یہ دوستو بھائیو کہ ابھی ہم نے جو پچھلے تین پارٹس کیے ہیں ان پارٹس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے آ, چیزیں کہ ہم نے کس طریقے سے کچھ آ, آپ کو جہاد کے بارے میں بتایا جہاد بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم قرآن کو سیکونس میں دیکھنا شروع کر دیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر ہم قرآن کو سیکونس میں دیکھنا شروع کر دیں اس کے نزول کے سیکونس میں دیکھنا شروع کر دیں تو جہاد کو بہت آرام سمجھا جا سکتا ہے جہاد اور کتال یہ قرآن میں سینم کے طور پہ یوز کیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاد کو بیان کرتے کرتے کا بیان نہ کیا گیا ہو یہ بات میں اپنے دونوں پارٹس کے اندر کہہ چکا ہوں پہلے بھی آج میں ان سارے سیکوینسز کو ملاؤں گا ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی سمریز نہیں دیکھی ہیں تو آج کی اس سیریز کے بعد دیکھ لیجئے گا آج ہمارے پاس جو مسلمان بھائی بہن جڑیں گے ہم ان کے ساتھ ان کے اینگل پہ چلنے کی بجائے جو کرنٹ ورسز دکھائی جا رہی ہوں گی ہم اس کے اوپر رہیں گے میں نے آج آپ کو تقریباً سو سے زیادہ آیات دکھانی ہے اس سیریز کے اندر اس پارٹ کے اندر اور وہ سو سے زیادہ آیات آپ کو دکھائیں گی کہ جہاد کی سیکوینسنگ کس طریقے سے ہوئی ہے یہ جو سیکوینسنگ ہے یہ آپ کو دکھائے گی کہ کس طریقے سے جہاد اسٹیبلش ہوا سلولی اینڈ گریجولی اور گیم کس طریقے سے بنی آج کا سٹارٹ جیسے کہ ہمارا اسکرین کا ٹائٹل بھی بتاتا ہے کہ ہمیں میجورٹی آف دا مسلمین کہتے ہیں کہ جہاد اسلام کے پانچ پلرز میں سے نہیں ہے اور چونکہ جہاد اسلام کے پانچ پلرز میں سے نہیں ہے لہذا یہ ضروری نہیں ہے یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ کبھی بھی کسی بھی مسئلے سے ڈسیو نہیں ہو سکتے جہاد پانچ پلرز میں کیوں نہیں ہے یہ سمجھنا شرح کے مطابق بہت ضروری ہے آج ہم اس کو سمجھیں گے بھی جب ہم یہ بیسک چیز سمجھ لیں گے تو اس کے بعد ہمیں پتا لگے گا کہ ہم ان آیات کو کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں جب ہم اس بیسک چیز کو سمجھ لیں تو ہم آیات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایک مسلمان نے یہ سارا کچھ پڑھا ہوا ہے اچھے مسلمان نے اسکالر نے لہٰذا وہ آپ سے کسی بھی اینگل سے جلیبی بنا سکتا ہے فار ایگزامپل میں آپ کو آج اسٹارٹ کرتا ہوں کچھ حدیثوں سے تاکہ وہ حدیثیں آپ دیکھیں اور آپ کو سمجھ لگے کہ وہ آپ کو جلیبی کیسے بناتے ہیں مگر وہاں تک جانے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو کہوں گا کہ اسٹریم کا لنک شیئر کر دیں اسٹریم کا لنک شیئر کر دیں دوستوں کو واٹس ایپ پہ سب جگہوں پہ تاکہ ہماری جن لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں جاتی کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ انہیں نوٹیفیکیشن نہیں جاتی ان کو آپ لوگوں کی وجہ سے لنک مل جائے اپنے ڈسکاؤٹ ڈسکاؤنٹ سرور جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں اپنے واٹس ایپ گروپس پہ جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں ہر وہ جگہ جہاں پہ آپ یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں now is the time to share it اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے اروڑا صاحب ہیں لکشی اروڑا صاحب وہ کہتے ہیں جی ان کی آج برتھ ڈے ہے تو let's all give him big hand of applause with happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Arora and happy birthday to you اور ہمارے پاس رجت جی ہیں وہ کہتے ہیں breakfast with Adam live can't get any better thank you so very much sir Canada میں اس وقت بریکفسٹ کا ٹائم ہو رہا ہے بہترین آر کے صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں welcome bro thank you so very much Faiz Alam the rooster صاحب بھی جڑ چکے ہیں لائف اسٹریم چیٹ کے اندر ماشاء اللہ ہو گئی ہے جی چلے جی تو آپ لوگ سب لنک شیئر کرنا شروع کر دیں کیونکہ آج ہم اپنے مدعے پہ بہت جلدی شروع کریں گے اور جتنا ہم جلدی شروع کریں گے اتنا ہی جلدی اس کا اختتام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج جسے کہتے ہیں نا ڈیٹا بہت زیادہ ہی ہے اور جتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس ڈیٹا کو سمیٹنے کے اندر لیکن جہاد کو سمجھنے کے لیے اس سارے ڈیٹا کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو آئیے جناب چلتے ہیں کچھ پہلے ہمارے پیارے بہنوں بھائی جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی باتیں دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے آغاز کرتے ہیں لنک کو میں شیئر کرنے لگا ہوں لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو جڑے گا وہ بلاک ہو جائے گا اور وہ میری ٹیوزڈے کی لائف سٹریم میں جڑ نہیں سکے گا ٹھیک ہے تو لہذا نان مسلمس بالکل جوائن نہ کریں ورنہ وہ بلاک ہوتے جائیں گے آل رائٹ پریزنٹ کرتا ہوں میں اپنی کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے اس کو میں سٹائل میں آج پریزنٹ کرنے لگا ہوں ساری حدیثیں آپ کے سامنے ایک ہی دفعہ آ جائیں گی یہ دیکھیے جناب میں نے کچھ ٹیبز حدیثوں کے کے آج آپ لیے کھول کے رکھے ہوئے تاکہ ذرا فٹافٹ دکھا سکیں جب آپ کسی مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جہاد تم لوگ کرتے ہو تو وہ آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کی حدیثیں لے کے آئیں گے دیکھیے حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ وہ کہتی ہے ایک بندے نے نبی سے پوچھا کیا پوچھا کون سی deeds which deeds are the best کون سی ڈیڈز ہیں سب سے بہتر ہیں تو prophet said number one to perform the daily prayer جاؤ نمازیں پڑھو جو فجر زہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں ہیں وہ پڑھو جو کہ فکس ٹائمز کے اوپر ہیں to be good and dutiful to one's parent اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہو اینڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان جہاد ان اللہ کاز اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرو آپ کو اگر وہ جہاد کو ایز اے لڑائی والا جہاد بھی لیں تو وہ اس کو تیسرے لیول کے اوپر ڈال دیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ تو تیسرا لیول ہے مگر آپ دیکھیں کہ جب تین لیول بھی بیان ہوئے ہیں اس وقت بھی جہاد کو بہت پرائرٹی دی گئی ہوئی ہے لیکن پھر وہ آپ کے ساتھ گیم کیا ڈالتے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے یہ لڑائی والا جہاد نہیں یہ جد و جہاد والا جہاد ہے یہ لڑائی والا جہاد نہیں ہے یہ جد و جہد والا جہاد ہے اچھا اب یہ جو جد و جہاد والا جہاد ہے اس کو ہم ایک اور آیت کے اندر دیکھتے ہیں یہ دیکھیے سنا ابھی دودھ کی حدیث ہے the prophet said best fighting جہاد an اللہ رولر اب وہ آپ کے پاس ان کے پاس دوسرا کلام یہ ہوتا ہے کہ جی بیسٹ جہاد جو ہے وہ تو کلام کرنا ہے وہ تو اسپیک کرنا ہے ایک برے رولر کے سامنے حق سچ کی بات تو لہذا جہاد کو آپ لڑائی کے رمزے میں نہیں لے سکتے لہذا جہاد کو آپ لڑائی کے رمزے میں نہیں لے سکتے اوکے آگے چلتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا او اللہ مسنجر کیا ہم جہاد میں نہیں یعنی ہولی بیٹلز میں جہاد الگ ود یو کیا ہم ہولی بیٹلز میں مقدس لڑائیوں میں رسول اللہ جو جہاد ہے اس میں تمہارے ساتھ جائیں تو محمد نے فرمایا the the best and most superior جہاد از حج کہ سب سے سپیریئر جہاد جو ہے وہ حج ہے اچھا اب وہ کہہ رہا لڑکی کو وومین کے لیے لیکن وہ کہیں گے جناب یہ تو بریکٹ ہے آپ لوگ تو بریکٹ مانتے نہیں ہو ہم یہاں پہ بھی کراتے ہیں نا کالت کل کہا گیا اس لڑکی سے لڑکی نے یا رسول اللہ کیا ہم جہاد میں تمہارے ساتھ جائیں تو لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جہاد سب سے بڑا حج مبرو ہے تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد حج مبرو ہے لہذا عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد میں نے اللہ مسنجر کو سے کبھی بھی جہاد کے بارے میں یعنی کہ حج کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک دفعہ پھر ایک خاص اینگل کے اوپر کچھ خاص لوگوں کے لیے لیکن آگے چلتے ہیں حج کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے عائشہ نے کہا I said O messenger we consider جہاد ایز دا بیسٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاد جو ہے سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز تو ابھی تک میں نے دکھائی نہیں آپ کو لیکن عائشہ کہہ رہی ہے کہ جہاد سب سے بڑی چیز ہے should we not then do جہاد تو کیا ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے لڑکیوں کے لیے بتایا جا رہا ہے دا مسنجر آف اللہ سیٹ دا بیسٹ جہاد فار یو ویمن از حاج مبرو ٹھیک ہے افضل جہاد از حاج مبرو دا بیسٹ جہاد فار دا وومن لیکن اب مین کی باری آئے گی تو کیا ہوگی مین کے لیے آپ نے صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھی ہے پارٹیسپیٹ ان جہاد ان اللہ کاز یہاں پہ اگر ہم اسے دیتے ہیں چیپٹر آف جہاد کے اندر I came to prophet and said messenger was the best head blood is shed on his ہو خون گرا ہے اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ ونڈ ہوا ہے اس کے گھوڑے کو زربے لگی ہے اس کا گھوڑا چوٹ کھایا ہے دیکھیے اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں پورے کانٹیکس کو آپ لے کے آئیں آپ کے پاس سب سے بہترین جہاد اگر آپ ایک رولر رولر جو کہ کافر اور مشرق رولر ہے اس کے سامنے حق کی آواز بلند کریں گے تو کیا ہوگا لڑائی ہوگی نا اور جب لڑائی ہوگی تو افضل جہاد کیا بنے گا اس کے ساتھ لڑائی کرو قتل و قتال کرو زلیل کرو یہ ہم قرآن کی روح سے ابھی ثابت کریں گے میں ابھی آپ کو بیس بنا کے دکھا رہا ہوں کہ حدیثوں کو کس کانٹیکس میں آپ کے ساتھ جلیبی کے لیے پرزینٹ کیا جاتا ایک حدیث پرزینٹ کر دی جائے گی حج کی ایک حدیث پرزینٹ کر دی جائے گی اچھا بولنے کی وہ اچھا بولنا نہیں ہے اس کے خلاف بولنا ہے بیسیکلی اور پھر یہ والی حدیث پرزینٹ نہیں کی جائے گی پھر اگر ہم اس سے بھی آگے چلیں گے تو پانچ پلرز کی بات آتی ہے نماز روزہ زکات حج کیا اللہ نے پانچ پلرز میں سے کون سے پلر ہیں جو کرنے ضروری ہیں اس چیز کو سمجھیں the testimony that there is no god but Allah یہ ہو گیا جناب پہلا پارٹ پہلا pillar Muhammad is a servant messenger the observation of the prayer نماز ہو گیا دوسرا پلر پیمنٹ آف زکات تیسرا پلیئر پلر پلگرمیج حج چوتھا پلر اینڈ دا فاسٹنگ پانچواں پلر اب یہ جو پانچ پلرز ہیں شہادت نماز روزہ زکات حج اب مجھے بتائیں ان پانچ پلرز میں سے کتنے پلرز ہیں جو کہ آپشنل ہیں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کچھ پلر آپشنل ہیں لہذا ان ریئلٹی یہ پانچوں پلرز ہے ہی نہیں پانچوں پلر کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں سے کچھ پلر آپشنل ہیں آپشنل پلر کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل حج آپ پہ تب فرض ہے جب آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پہ جا سکیں دیکھیں حج کا فرض ہے حج کے فرض ہونے کے لیے آپ کے پاس تین چیزیں ہونا ضروری ہیں اتنے پیسے ہوں نمبر ون کہ آپ حج پہ جا سکیں نمبر ٹو آپ صحت مند ہوں کہ حج کی مصیبتیں سہ سکیں لہذا حج آپشنل ہو جاتا ہے وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے پلر ہے اچھا رمضان کی بات کرتے ہیں رمضان میں روزے رکھنا کیا ہر کسی کے لیے فرض ہے نہیں کیوں نہیں کیونکہ رمضان کے روزے صرف اس نے رکھنا ہے جو صحت مند ہے اور وہ ٹریول میں بھی نہیں ہے اگر آپ ٹریول میں بھی ہو تو روزہ آپشنل ہو سکتا ہے آپ چھوڑ سکتے ہو اگر چھوڑنا چاہو تو تو اگر آپ سفر کر رہے ہو تو آپ چھوڑنا چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو تو روزہ بیکمز این آپشنل تھنگ اگر آپ بیمار ہو تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کے یہ رمضان کے روزوں کی بات کر رہے ہیں ہم جو فرض روزے ہیں کیونکہ آپ بیمار ہو لہذا آپ کو اب وہ رمضان میں نہیں رکھنے آپ اس کا قضا ادا کر سکتے ہو جب آپ تندرست ہو جاؤ یا جب آپ باہر جو سفر میں سے تو روزہ بیکمز آپشنل ٹھیک ہے اور اگر بیماری کی حالت میں ہی آپ کی موت واقع ہو جائے تو اس روزے جو آپ نے نہیں رکھے اس کا استفا نہیں کیا جائے گا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا بیکوز بیماری کی حالت میں روزہ آپ کے اوپر فرض نہیں رہتا آپشنل بن جاتا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم زکات کے اوپر زکات بھی ایک ایسا پلر ہے جو کہ آپشنل ہے آپ نے ایک سال تک کچھ ایسی رقم یا ایسا سونا سیو کر کے رکھا ہے کمایا نہیں آپ ایک سال میں دس کروڑ روپیہ کماؤ اور ایک سال میں وہ دس کروڑ کا دس کروڑ سپینڈ کر دو تو زکات کا ایک روپیہ آپ نے ادا نہیں کرنا کیونکہ زکات آپ کی ارننگ کے اوپر نہیں ہے اگر آپ ٹیکسیشن کو دیکھیں تو وہی یہ ہے کہ اگر آپ منیمم اماؤنٹ آف منی سے زیادہ کما رہے ہیں فار ایگزامپل چار لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں سال کا تو جو آپ نے پانچواں لاکھ کمایا اس کے اوپر کچھ آپ نے ٹیکس دینا اسے کہتے ہیں ٹیکسیشن زکات ٹیکسیشن ڈفرنٹ ہے زکات کا جو آپ نے ڈھائی پرسینٹ دینا ہے وہ اپنی سیوڈ منی کے اوپر دینا ہے اپنی سیوڈ منی کے اوپر دینا ہے وہ آپ نے اپنی ارننگ کے اوپر نہیں دینا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس سیوڈ منی نہیں ہے تو آپ نے زکات نہیں دینی ہے تو زکات بیکمز آپشنل اب مجھے بتائیں پیچھے کون سے دو پلر رہ گئے ہیں جو کبھی بھی آپشنل نہیں ہوتے ایک ہے نماز اور ایک ہے شہادت نماز کے بارے میں کہتا آتا ہے کہ اگر آپ بیمار بھی ہیں اور بسترے مرگ بھی, بھی ہیں تو بھی آپ اشاروں سے پڑھ لیں کیوں کیونکہ ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان ڈفرینسیشن کرتی ہے نماز اب ہم نے دیکھا کہ جو پانچ پلرز ہیں ان پانچ پلرز کے اندر جو تین پلرز ہیں وہ آپشنل ہیں اور دو پلرز کمپلسری ہیں اب ہم اگلی والی حدیث دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتا رہا ہے یہ جو مشکات کی حدیث ہے یہ مشکات کے علاوہ نووی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے جامعہ ترمدی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے ریاض الصالحین کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں I said inform me messenger of God of an act which will cause me to enter paradise and remove me from hell. مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ محمد جس کی وجہ سے میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں اور جنت میں جاؤں ہی ریپلائڈ یو ہیو آس دا سیریس کوشچن بے شک تم نے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے but it is easy for the one whom اللہ helps worship god associate nothing ہم observe the prayer pay the زکات فاسٹ ڈیورنگ رمضان make the pilgrimage to pillar پانچوں pillar shall I not guide you the gateways of good کیا تمہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ جو اچھائی کا دروازہ ہے fasting is the protection top of its ہم کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو ان سب کا کے اوپر ہے جو ان سب کے اوپر ہے اور ان سب چیزوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور اونٹ کی جو کوہان ہے اس کی بھی ٹاپ ہے جو اونٹ کی کوہان کی ٹاپ ہے سب سے اونچائی ہے اینڈ آئی ریپلائڈ یس اللہ messenger he said the head of the matter is اسلام یعنی کہ شہادت ایمان ہیڈ آف دا میٹر ہے سپورٹ از پریئر اس کا جو پلر ہے اسلام کا وہ ہے نماز and the top of its hump is جہاد اور جو وہ اونٹ کی ہمپ کا سب سے اونچائی ہے وہ ہے جہاد سو بیسیکلی اب آپ کے پاس تین چیزیں رہ جاتی ہیں شہادت ایمان لانا نماز اس کا ایک پلر اور اس دونوں کا ٹاپ وہ ہے جہاد لڑائی قتال ان دا نیم آف اللہ یہ ہیڈ آف دا میٹر بنتا ہے اگر ہم اگلی حدیث میں بھی دیکھیں گے اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے head of the matter its pillar and speak I not inform you the head of the matter its pillar and speak کیا میں تمہیں اس چیز کے سر اس چیز کے ہیڈ سر اس کے پلر اور اس کی پیک اس کی اونچائی اس اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں آئی سیڈ پلیز بتائیں اللہ مسنجر تو اس نے کیا کہا head of the matter is اسلام شہادا بٹ اللہ and Muhammad is is prophet یہ شہادا پلر از پریئر اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے اور اس کا جو پیک ہے جو اس کی چوٹی ہے جو اس کی اونچائی ہے وہ جہاد ہے جامعہ ترمتی میں بھی دیکھ لیں آپ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے ہمپ از جہاد ریاض الصالحین کے اندر دیکھ لیں آپ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے ایک نہیں ہے ملٹیپل ہے ہائیسٹ پوائنٹ از جہاد اور Sunan Ibn Majah I came to the prophet Muhammad میں نے کہا کہ سب سے اچھا جہاد کون سا ہے اس نے کہا جس میں تمہارا خون بہے اور تمہارا گھوڑا زخمی ہو تو یہ بیسک ایسنس ہے اب اس کو سمجھ لیا ہم نے کہ یہ پیک آف دا میٹر ہے تو پیک آف دا میٹر ہونے کے لیے کیا چاہیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہے جس کی ضرورت ہے کہ آپ پیک تک پہنچ سکیں دیکھیں پیک تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے کسی چوٹی تک جانا پڑتا ہے کسی پہاڑی تک جانا پڑتا ہے اس پہاڑی پہ کچھ قدم رکھنے پڑتے ہیں جب آپ وہ قدم رکھتے ہوئے اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچتے ہیں بالکل اسی طرح جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے اگر آپ صحت مند ہیں اور سفر میں نہیں ہے تو فرض ہے زکوٰۃ ہر کسی میں فرض نہیں ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اگر آپ اتنے پیسے ہیں ایک سال سے سیو کیے ہوئے ہیں تو زکات فرض بنے گی ورنہ زکات فرض نہیں ہے حج اس وقت تک فرض نہیں ہے جب تک آپ کے پیسہ بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو حج فرض ہے سو بیسیکلی ایک سیکوینشل سٹیجز ہیں ڈفرنٹ پیریڈ کرنے کے لیے اب جہاد چونکہ پیک آف دا میٹر ہے پہاڑی کی چوٹی ہے تو پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے کچھ بیسک سٹیپس لینے پڑیں گے اور جب تک وہ بیسک سٹیپس نہیں لیتے آپ آپ پہاڑی کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے تو لہذا جب ہم آج پہاڑی کی چوٹی کو ایکسپلین کریں گے ماؤنٹین کے ٹاپ کو ایکسپلین کریں گے تو ہم قرآن کی کچھ آیتوں کو جب ایکسپلین کریں گے تو وہ اس کے سٹیپنگ سٹیپنگ سٹونز سٹونز ہیں وہ ہوتے ہیں جن پہ قدم رکھتے ہوئے جن پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ چوٹی تک پہنچتے ہیں تو دیز آر دا اسٹیپنگ جو کہ ہم کچھ بتائیں گے اور پھر اینڈ میں اس کا پیک آئے گا قرآن اگر ہم اس کو آیتوں کے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو اسی طریقے سے اسٹیپنگ اسٹونس نظر آئیں گے جن کے اوپر چلتے چلتے آپ جہاد کی پیک تک پہنچیں گے اور آج کی اس لائف سٹریم میں میں آپ لوگوں کو وہ سٹیپنگ سٹونز بھی دوں گا لیکن ان سٹیپنگ سٹون سے پہلے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اللہ ٹیرر کیوں پھیلاتا ہے اللہ لوگوں کے تھرو ٹیرر کیوں پھیلاتا ہے کتال کا حکم کہاں پہ ہے لڑائی کا حکم کہاں پہ ہے کیوں لڑائی کرواتا ہے کس طریقے سے لڑائی کرواتا ہے اور پارٹ ٹو کے اندر ہم نے آپ کو ڈفرنٹ چیزیں بتائیں آج ہم اس کا سیزن فنیلے کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں جو ڈفرنٹ ریفرنس دیے تھے ان کا ان سات حدیثوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا ہے اب ان ساتوں حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس ریفرنس پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے قرآن کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ پیک آف جہاد تک پہنچا کیسے جاتا ہے کیوں کر پہنچا جاتا ہے اور کن مسلمانوں پہ فرض ہے اور کس ٹائم میں فرض ہے اور کب فرض نہیں ہے اور کب کس قسم کا جہاد کرنا ہے یہ سارا کچھ قرآن آپ کو بتائے گا قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں نماز کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے قیام کا ذکر نہیں ہے قرآن میں شہادت بھی پوری کی پوری نہیں ہے تین آیتوں کو ملا کے شہادت پوری کرتے ہو آپ ایک آیت آدھی پکڑ لو ایک آیت آدھی پکڑ لو پھر کہیں جا کے شہادت پوری ہوتی ہے اور پھر بھی آپ کو اشاد علیحدہ لگانا پڑتا ہے قرآن کے اندر روزے کا ذکر ضرور ہے لیکن روزے کے تمام احکامات کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر وضو کا ذکر ضرور ہے ٹوٹ پھوٹ کے چھتیس آیتوں کے اندر پھر بھی پورا کا پورا وضو کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں حج کا ذکر ضرور ہے لیکن حج پورا کا پورا کس طریقے سے کرنا ہے یہ پورا کا پورا قرآن سے نہیں ملتا آپ کو اس کے تمام فرائض اور تمام سنتے ہیں آپ کو حدیثوں میں جا کے ہی ملتی ہیں قرآن میں آپ کے پاس زکوٰۃ کا پرسنٹیج موجود نہیں ہے زکوٰۃ کا ذکر ضرور ہے پرسنٹیج نہیں ہے حدیثوں کے ذریعے اور مفتیوں کے ذریعے اور اسکالر کے ذریعے پتہ لگتا ہے لیکن جہاد کو اور کتال کو صرف اور صرف قرآن سے سمجھ سکتے ہیں آپ ایک سو سے زائد آیتیں آپ کے پاس جہاد اور کتال کے اوپر ہیں اور اگر آپ قرآن کو اس کے ریولیشن آرڈر کے مطابق پڑھیں تو آپ کو قرآن سے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جہاد اور کتال کو سمجھنے کے لیے اور پھر بھی میں آپ کو کچھ تفاصیر دکھاؤں گا تاکہ لوگ یہ مت کہیں کہ یہ آدم جو ہے یہ اپنے پاس سے ان کی حجت نکال رہا ہے آدم اپنے پاس سے حجت نہیں دیتا جو لکھا ہوا ہے وہی والی حجت دیتا ہے جس کو مانتے ہیں وہ والی حجت دیتا ہے تو آپ کو جہاد اور قتال آج قرآن سے دکھائیں گے اور آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ جہاد اور قتال کیسے ہو رہا ہے تو یہ جناب بیسک ایسنس تھا میں نے آپ کو 28 ایٹ منٹ کے اندر اندر کوئی بیسک ایسنس دی ہے ہمارے فیضو بھائی جڑے ہیں ان کو ہیلو ہائی کرتے ہیں اور پھر اپنے اسٹریم کا آگے سے آغاز کرتے ہیں مزید اس سے پہلے فیضو بھائی ویلکم سواگت ہے آپ شکریہ لالا جی <laughs> آج تو آپ نے بیسک عقائدی پھاڑ دیا اسلام کا ٹھیک ہے ہمیں تو لگتا تھا یہ جکات وغیرہ فرض ہے مسلمانوں پر یہ کیا بتا دیا آپ نے فرض ہے لیکن کنڈیشنل فرض ہے نا کنڈیشنل فرض ہے نہیں جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ایک حج آپ کو کرنا ہی کرنا ہے روزہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس میں بھی اگر کنڈیشن دے دو تو پھر وہ آپشنل ہو گیا نا ہاں نا تو کنڈیشنل ہے وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو تبھی تو میں نے آپ کو کہا رہا پھر <laughs> فرض بچائی نہیں میری جان کنڈیشنل فرض ہے نا نماز ہاں۔ اور شہادت کے علاوہ باقی سارے کنڈیشنل فرض ہیں بالکل جیسے کہ ویسے نماز میں بھی کنڈیشن دینی چاہیے تھی اگر فرض کریں کسی کوئی بندہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے عام طور پر ہوتا ہی ہے وہاں پر بھی کنڈیشن دینی چاہیے تھی آپ کو اگر سویا رہ جائے تو اس کو اس کا قضا پڑنا ہے نا تبھی تو قضا آتی ہے آپ کے پاس قضا نماز لیکن وہ یہ نہیں ہے بیسیکلی وہ آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو گناہ ہے مگر کسی ایسی کنڈیشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکے ٹھیک ہے اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکے ٹھیک ہے تو اس کی قزا ہے اگر جیسے فرض کرے کہ کوئی بندہ اپنے کام میں مصروف ہے اسے یاد نہ آیا ہاں تو پھر ہے پھر ہے یاد نہیں آیا تو قزا ہے لیکن یاد تھا اور اس نے کام کو ترجیح دی تو گناہ ہے رائٹ رائٹ دیکھیں یاد نہیں رہا یا سویا رہ گیا تو اس کے لیے کزا ہے لیکن یاد تھا جان بوجھ کے کر دی وہ گناہ ہے اچھا اس حساب سے تو کم سے کم مومنوں کی اکثریت گنہ گار ہے خاص کر ہندوستان کچھ سپر چیس لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے اور بھائی لوگوں اسٹریم کا لنک شیئر کرتے جائیں لوگوں کو تاکہ سارے لوگ جڑتے جائیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اچھا جی نان مومنس جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پلیز مت جڑیں سیجیٹیرین جی آتی ہیں کہتی ہیں hi R M G thank you so very much Sagittarian ji thanks a lot for your super sticker ہمیں ڈارلنگ پوائنٹر صاحب نے 5000 روپیز کا سپر اسٹیکر پھینکا ہے thank you so very much darling pointer ji بہت بہت تھینک یو ہمارے پاس یار ان کا کیا نام ہے کستب اگروال نہیں کس کستب اگروال جی آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ حق والا جی آئے ان سے حق والا جی یہ ذرا پڑھیں یار سپر چیٹ چلے حق والا جی چلے گئے یار یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ خوش آمدید حضرت علامہ حجت المرتدین ایڈم سیکر ڈھیر سارا پیار اور سلامتی thank you so very much sir کافی آپ نے شبدوں کا اس میں اور وہ کہتے ہیں پرنام سر پرنام آپ کو بھی اور ہمارے ساتھ انڈین کافر بھائی آتے ہیں pillar on pillar is the pillar of Islam فونکس بھائی آتے ہیں کہتے ہیں پنڈت ایدم جی کو پرنام سر آپ کو بھی سر پرنام تھینک یو اور دی سیلر سیٹ جی آتے ہیں ایس جی ڈی کے ساتھ 14.99 is there no concept of work is اسلام سر ایک آپ کو کچھ اس طرح کا بھی ملتا ہے لیکن وہ بڑا سائڈ کا کانسیپٹ ہے آج کے ٹاپک سے ذرا جڑتا نہیں ہے تو کسی اور دن اس کے اوپر گپ شپ لگائیں گے اچھا جی اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیومن بینگ جی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ارم بھائی ایک سٹریم ملاب ملاب کے ملوب ملوب کے پی کریے پر بھی کریے اوکے سر آپ سے بعد میں گپ شپ لگائیں گے اس کے بارے میں آل رائٹ right جی تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑ چکے ہیں پہلے یہ والا جی سے بات کر لیں جی والا جی سواگت ہے آپ کا جی شکریہ ایڈم بھائی جی سر ویلکم سر کیا بات رکھنا چاہتے ہیں جی یہ جو جہاد کے اوپر جو آج بات ہو رہی ہے تو یہ تو قرآن ہی کافی ہے جہاد کے لیے اور حدیث میں تو اور زیادہ ڈفرینس مطلب الگ الگ خیالات کی بات جو ہے جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہے بالکل صحیح ہے وہ اوکے سر میں نے آپ کو مائک دیا آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں کہ نہیں میری آواز نہیں آ رہی آپ کو سر آ رہی ہے آگے کیا بولیں گے ہاں آگے تو میں بس سن رہا ہوں آپ کا اوکے چلے پھر ایسا کریں سر آپ پھر میوٹ کے اوپر کلک کر لیں اپنا پلیز اور میوٹ رکھیں اوکے ہیری صاحب مسلمان ہیں آپ مسٹر ہیری مسلمان ہیں آپ اوکے چلیں ان کو نکالتے ہیں دوبارہ مت جڑیے گا مومن صاحب کیا کہنا چاہیں گے ابھی تک کی بات کے اوپر آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جی میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی میں آپ کی نا اسکرین دیکھا ہوں تو کیا بولتے ہیں آپ تین تین اسکرین کریں اسلام کے اوپر وہ جہاد کے بارے میں آپ اس میں ناکام کوشش یہ کریں کہ اسلام ہے نا وہ دہشت گردی سکھاتا ہے تو پھر میرے آپ سے سمپل ایک سوال ہے کیا جنگ کرنا لڑنا کسی سے یہ انسانی ضرورت ہے کیا نہیں ہے بہت بڑھیا تو پھر آپ اس کو کیوں لے رہے کیونکہ قرآن نے اس کو نیگیٹیولی دکھایا گیا وہی میں آج دکھانے لگا جیسے کہ دکھانے لگا نا آج بیٹھ کے چپ کر کے اچھا۔ سن لیں پھر اگر آپ کو نہیں پتا تو اچھا تو پھر آپ کی جو ہے نا بائبل کے اندر لکھا ہے آپ کے اوپر لانت ہو جو لوگ نا اپنی خون کی اپنی تلوار کو نا خون سے روکے ان کے لانت ہی بھیجی بھیجیے جی سر جی، یہ جی، آپ کی جو بائبل ہے نا یہ اپنے پاس رکھیے مجھے نہیں ضرورت ابھی ہم قرآن کے اوپر بات کر لیں جی تو پھر آپ کے اوپر بھی بات کی جائیں گے آپ کے اوپر بھی تو آبجیکشن ہاں، میرے اوپر لانت بھیجیں بالکل بھیجیں آپ جی تو سن لیجیے آڈینس ان کی جو ہے نا ان کی کتابوں میں خود لکھا ہے کہ اگر یہ تلوار سے روکتے ہیں ابھی میں بھی کوئی بات نہیں میں نہیں جا رہا آؤٹ آف کانٹیکٹ اور اچھا۔ آپ بات کر رہے ہیں وہ بات ہی غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا۔ آپ وائدے لے کے آئیں گے نا میرے پاس تو پھر آپ سے بات کر لیں گے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں آج کے ٹاپک کو جب آپ لے آئیں گے نا ٹام اینڈ جیری کی آیتیں تو پھر ہم ٹام اینڈ جیری کی آیتوں پہ بات کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ میوٹ کر آپ کی کتاب ہے آپ کی کتاب جی جی وہ جو ٹام اینڈ جیری کتاب آپ نے پڑھی ہے نا وہ ٹام اینڈ جیری کی کتاب جہاں سے آپ نے پڑھی ہے وہیں پہ رکھیں ٹھیک ہے ابھی ذرا جی۔ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں آپ کے پیچھے بہت شور ہے thank you so very much okay تو یہ ٹام اینڈ جیری جہاں سے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں نا وہ ان کے ملاؤں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ کہاں سے کیا لینا ہے تو I don't care about this ٹوپیریٹی واپس چلتے ہیں سر جو میں نے ابھی آپ کو حدیثیں دکھائیں آپ کو سمجھ لگ گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں قرآن کے اندر اور ہم قرآن سے جہاد کو اسی طریقے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں میں نے جیسا کہ کہا کہ جہاد جو ہے قرآن کے اندر آپ کو سارا کا سارا ملے گا اور وہ سارا کا سارا دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کو کانٹیکچولی پڑھنا پڑے گا جب ہم قرآن کی آیتوں کو کنٹیکچولی پڑھیں گے تو ہمیں اس کے اندر ہنڈریڈ پرسینٹ جہاد ملے گا آپ کو قرآن کے اندر جہاد اور لڑائی نہ صرف اس میں ملے گی کہ آپ نے ڈیفینسو پوزیشن میں کھیلنا ہے بلکہ آپ کو یہاں تک ملے گا کہ لڑائی کرو ہی نہ جب ہم مکن آیتوں میں جائیں گے تو لکھا آئے گا کہ لڑائی کرو کرو ہی نہ ڈو ناٹ فائٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ مدنی آیتوں میں آؤ گے تو آپ کو ملے گا کہ لڑائی کرو ان سے جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ مدنی کی مڈل آیتوں میں جاتے ہیں چیپٹر نمبر ایٹ تک پہنچتے ہیں تو آپ کو جنیرک سٹیٹمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی نکلو لڑائی کرو چیپٹر نمبر ایٹ کے بعد جب آپ چیپٹر نمبر تھری تک آتے ہو ونس اگین آپ کو لگ رہا ہے کہ ایٹ بعد میں آنا چاہیے تھری بات پہلے آنا چاہیے نہیں یہ الٹا ہے آپ یہ نزول کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں ریولیشن کے اعتبار سے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے تو چونکہ ہم آج ان آیتوں کو نزول کے اعتبار سے ہی دیکھیں گے جی لالا جی, جی۔ یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو نزول کے حساب سے جو انہوں نے صحیح ترتیب میں جو نہیں جمایا نا جتنی بھی سورہ ہیں تو ہاں۔ اس پر بھی ایک اسٹریم کیجیے گا ڈیٹیل کی کیا وجہ رہی کہ انہوں نے نازل ہونے کی ترتیب کے حساب سے قرآن کی سورہ کو جمع نہیں کیا جی بالکل کریں گے اب آسان جواب ہے میں ادھر ہی جواب دے دیتا ہوں نہیں نہیں یہ بہت اس کا پورا سٹریم کرنے کی کوئی ضرورت اپ تو اس کے بعد جب ہم 3 میں چلے جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیفنس کے علاوہ اوفنس بھی آتا ہے اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ آیتیں آتی ہیں جو بدر سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ آیتیں ہیں جو عہد سے ریلیٹڈ ہیں اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ محمد نے چھپ چھپ کے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنایا ڑ رچا اور وہ جو ڑتر رچا اس ورتر کو ایک بندے نے فاس کرنا چاہا تو محمد نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ آپ کو ملے گا چیپٹر نمبر 66 کے اندر چیپٹر نمبر 66 جو ہے وہ ریولیشن کے مطابق چیپٹر نمبر سوری ریولیشن کے مطابق نائنٹی فرسٹ چیپٹر ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو نائنٹی سیکنڈ چیپٹر سے لے کے ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین چیپٹر تک کی آئے ہیں وہ آپ کے پاس آفینسو کے اندر آتی ہیں اور یہ ہم سارا آپ کو آج بتائیں گے اور دکھائیں گے اور پھر ہمارے جو ملے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہے اور مجھے آپ کو کچھ آیتیں پہلے سے بتا دوں پھر ہم سٹریم کا آغاز کریں گے دیکھیں chapter number 25 chapter number 16 and chapter number 29 and chapter number 6 یہ وہ چیپٹرز ہیں جو کہ مکہ کے ہیں یہاں پہ آپ کو لڑائی کرنے سے روک دیا گیا ہوا اس کے بعد chapter number two chapter number eight chapter number three chapter number thirty three chapter number four chapter number sixty chapter number forty seven chapter number twenty two chapter number forty nine chapter number sixty six chapter number fifty nine chapter number forty eight chapter number sixty one chapter number sixty six chapter number five اور چیپٹر نمبر نائن یہ نزول کے اعتبار سے اس سیکوینس میں ہے چیپٹر لہٰذا ہم ان کو اس سیکونس کے اندر آج دیکھیں گے اور ان کی آیات کو کانٹیکچولی اس سیکونس میں دیکھیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ گیم کس طریقے سے چینج ہوتی ہے اور وہ ہم آج آپ ساروں کو وہ گیم ساری دکھائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے chapter number chapter number six جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال کیونکہ وہ میں نے جہاد پارٹ ون کے اندر آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان کے علاوہ کسی کا قتل نہیں کرنا اور وہ چیپٹر نمبر سکس کی آیت نمبر ہنڈریڈ ففٹی ون میں ہے اگر ہم اس کو بالکل سرسری سا لیں ٹھیک ہے تو وہ آلریڈی میں آپ کو پارٹ ون کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک مسلمان کا قتل صرف جان کے بدلے جان میں ہو سکتا ہے یا اگر وہ شادی کر کے پھر کسی سے ڈلٹری کرے تو ہو سکتا ہے یا وہ اگر مرتد ہو جائے تو ہو سکتا ہے تو یہ ساری آیتیں اس کے رمضے میں آتی ہیں لہٰذا ہم یہاں سے اب باہر نکلتے ہیں اور اب ہم مکہ میں آئے ہیں تو پہلے آپ کو لڑائی کرنے سے روک دیا گیا مکہ کے اندر لڑائی کرنے سے روک دیا تھا ایک ہی آیت چیپٹر نمبر سکس کی آیت نمبر پچپن ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ لڑائی مت کرو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مدینہ کے اندر اب آپ کے پاس چیپٹر نمبر ٹو آ گیا یہاں سے ہم اپنی آغاز محبت رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے میں اپنی سٹریم کھولتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا مسلمان آ کے ہم سے ان ٹاپکس پہ اس طریقے سے بات کرتا ہے یہ جناب میں نے آپ کے لیے آج پہلے سے آیتیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم فٹافٹ اپنا کام رکھیں چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر ایک سو نبے و فی سبیل اللہ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں fight in the way of اللہ those who fight against you دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ شروع میں جو آیتیں ہیں وہ آپ کو صرف اس صورت میں لڑائی کرنے کا کہہ رہی ہیں جس صورت میں اگلے آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں سو so یس yes, ہمارے جو میجورٹی آف دا مسلمان ہیں وہ جب آپ کے پاس کتال کی آیتیں رکھتے ہیں جہاد کی آیتیں رکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو وہ یہ والی آیتیں ہی دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی جناب اگر آپ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے یہ تو مہا بھارت کے اندر بھی ہے یہ تو بائبل کے اندر بھی ہے تو بھائی یہاں سے ہم جب آگے چلیں گے تو گیم خراب ہوگی اور گیم چینج ہوگی تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ہم قرآن کی ایک سو سے زیادہ آیتیں آج دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ گیم کس طریقے سے ہوتی ہے ہیلو اوے میوٹ ہو جاؤ اوکے یار تم جب آ کے بات کرنے کے لیے آؤ گے نا پھر آنا اچھا تو اتنا آگے چلتے ہیں ہم ایک سو نبے کی آیت اس کے بعد ایک سو اکانوے آیت ون نائنٹی ون اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ اور نکال لو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے ہاں مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرو اچھا ایک جگہ پہ اللہ نے کہہ دیا مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ مت کرو ابھی آپ آگے جائیں گے چیپٹر نمبر نائن کے اندر تو اللہ نے مسجد حرام کے اندر لڑائی کروائی ہے دیکھیں چیپٹر نمبر ٹو سے چیپٹر نمبر نائن تک جاتے جاتے اللہ نے مسجد حرام کے اندر بھی لڑائی کرائی ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان آیتوں کو منسوخ آیات کہا جاتا ہے اگر ہم اسکالرس کو پڑھیں گے تو ان آیات کو منسوخ آیات کہا گیا ہے ایسی آیتیں جو کہ ایبروگیٹ کی جا چکی ہیں لیٹر آیات کے ذریعے آگے دیکھتے ہیں پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے یعنی کہ اب تو جناب وہ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بخش دیا ان کو وہ باز آگے لڑائی نہیں کر رہے اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کو ہو جائے اب یہ آیت اگر ہم اس اگر ہم ویسے کسی مسلمان کو دکھائیں گے کہ دیکھے اللہ کہہ رہا ہے تب تک لڑتے رہو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی تب تک لڑنا ہے جب تک وہ اسلام میں نہ آ جائیں لیکن مسلمان جلیبی کا بنائیں گے وہ دو آیتیں پیچھے لے کے جائیں گے آپ کو اور وہ دو آئے جب آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ ڈیفینسو لڑائی ہے وہ اصل میں اٹیک کر رہے تھے وہ فتنا پھیلا رہے تھے اٹیک کر کے تو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ آیت بھی ڈیفینسو ہے اوفینسو نہیں ہے چیپٹر نمبر ٹو جو ہے یہ مکہ کا سب سے پہلا چیپٹر ہے چونکہ یہ مکہ میں آیا ہوا سب, سب سے پہلا چیپٹر ہے لہٰذا چیپٹر نمبر ٹو میں جب بھی آپ جائیں گے آپ کو ڈیفینسو آیتیں ہی ملیں گی اگر آپ ان آیتوں کو کانٹیکچولی پڑھیں گے چیپٹر نمبر ٹو افینسو آیتیں دکھانے کے لیے نہیں ہے اور مومن میں نے آج تک جتنے انڈین مسلوں کے ساتھ بات کی ہے وہ ہمیشہ چیپٹر نمبر ٹو کے اوپر ہی بھاگتے ہیں وہ چیپٹر نمبر ٹو سے باہر ہی نہیں نکلتے جتنی آیتیں دیں گے چیپٹر ٹو کی دیں گے ہم چیپٹر ٹو میں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا تو آگے ہمیں کیا ملتا ہے دو سو سولہ سے لے کے دو سو اٹھارہ تک لیٹس ریڈ دیٹ ٹھیک ہے دو سو سولہ سے دو سو اٹھارہ میں کیا ملتا ہے ہمیں چیپٹر نمبر ٹو کے ہی مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں گرا گزر رہا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو perhaps you like dislike something مگر وہ اچھی ہے تمہارے لیے اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ بری ہے تمہارے لیے دیکھیں اب مسلمان مکہ سے نکل کے مدینہ آ گئے اور for the very first time اللہ میاں بول رہا ہے لڑائی کرو دیکھا ابھی ہم نے پڑھا نا پچھلی آیات کے اندر چیپٹر نمبر ٹو کی ہم نے پہلی آیات کے اندر پڑھا ایک سو نبے سے ایک سو ترانوے کے اندر کہ اللہ کہہ رہا لڑائی کرو لڑائی کرو ان لوگوں سے جب تک کہ فتنہ باقی رہے گا تم لڑائی کرتے رہو اب ٹھیک ہے اب مسلمان جو ہے لڑنا نہیں چاہ رہے وہ مکہ سے نکلے ہیں اگر وہ اتنا لڑنے والے ہوتے تو مکہ میں محمد اور محمد کی آل اور محمد کے ساتھیوں کو مکہ میں ہی قتل نہ کر دیتے لڑائی کر کے یہ مکہ کے لوگ ہی ہیں ٹھیک ہے یہ مکہ کے لوگ ہی ہیں یہ لڑائیاں نہیں کرنا چاہ رہے مگر محمد کہہ رہا ہے نکلو باہر لڑائیاں کرو دیکھو بدر سے پہلے محمد نے چار کافلے لٹوائے چار دفعہ لڑائی کے لیے بھیجا یہ ساحل کے چینل کے اوپر ہم نے ابھی دو سٹریمز کی ہیں آگے پیچھے یہ جو چیپٹر نمبر نمبر ٹو کے آیت دو سو اٹھارہ اور دو سو یہ ستارہ سولہ اور ستارہ ہے یہ ستارہ کیوں آئی تھی جب دوسرا اٹیک کیا چوتھا اٹیک کیا کافلے کے اوپر اور وہ کافلا قتل کر دیا اس میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا اور ان لوگوں کو محمد کے پاس لے آئے تو محمد نے کہا وہ لوگوں نے کہا یار انہوں نے تو حرمت والے مہینوں میں قتل کر دیے ان مہینوں میں تو ہم لڑائی نہیں کرتے تو اب اللہ نے چیپٹر نمبر نمبر ٹو کی آیت دو سو ستارہ بھیجی ہے کیا بھیجی ہے کہ اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں تو کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑی گنے کی بات ہے لیکن اللہ کے رستے سے روکنا اس کا کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گنا ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گنا ہے اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرایا تو وہ لوگ ہوں گے جن کے تم امال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے چیپٹر نمبر ٹو کے آیت نمبر دو سو سترہ جب محمد نے کافلے لوٹنے شروع کیے اور جو چوتھا کافلا لوٹا اس کافلے میں جب لوگوں کو قتل کیا گیا اور ان کا مال لے کے مدینہ آ گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ دیکھیں اب یہاں پہ ڈیفینسو پوزیشن نہیں چل رہی یہاں پہ اوفینسو پوزیشن چل رہی ہے چونکہ یہاں پہ اوفینسو پوزیشن چل رہی ہے محمد نے کافلے لوٹنے کے لیے بھیجا تھا کافلے والے اٹیک نہیں کر رہے ہیں محمد بھیجا کافلے لوٹنے کے لیے تو چونکہ محمد بھیجا کافلے لوٹنے کے لیے اب آپ دوبارہ واپس جاتے ہیں اور مجھے بتائیے کیا یہ والی آیت اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے کیا یہ ڈیفینسو میں لی جائے یا اوفینسو میں لی جائے کافلے لوٹنے کے لیے جب محمد اٹیک کروا رہا ہے تو کیا یہ ڈیفینسو ہوگا یا اوفینسو ہوگا فتنا محمد جی میرے کو بولنے کا موقع دے رہے جی, جی، میرے کو بولنے کا موقع دے رہے اور بولیں جی فتنے تو فتنے تو مشرکین پھیلا رہے تھے قافلے مشرکین لے جا رہے تھے وہ فتنے تھے جی اس کو نا آپ کو ذرا پیچھے سے ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے نا بہت ساری بڑی بڑی دھانیاں ماری ہیں دیکھیے سب سے پہلی بات تو آپ جو ہے نا قافلہ جو لوٹا جی۔ جا رہا ہے وہ جی قافلہ لوٹا جا رہا ہے سنیے مل رہا کیا ہے ان کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے چالیس دن تک کا گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا رہنے کو پیسہ نہیں تھا ہاں روٹی کھانے کے واندے لگے تھے مدینہ آنے کے بعد بھی سمجھے ان کی بیویا کمپلین کر رہی تھی کہ میرے کو کھانے کو چاہیے ہمارے کو کھانے کو چاہیے ہمارے کو کھانے کو چاہیے بول رہے تھے تو انہوں نے کیا بولے سورے نور کی آیت پھر نازل ہوئی اچھا اچھا جو چیز ان کے حق میں جا رہی ہے سنو سنو پورا اچھے سے ایکسپلین کرنے دے رہے میرے کو ویور تک غلط میسج آئے گا اچھا میرے کو ایک بات بتائیے وہی میں کہہ رہا ہوں اب چلیے آ جائیے مین مدعے پر پہلے تو میں کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ وہ قافلے کو لوٹ کے ان کے بہت زیادہ پیسہ یہ سب عیاشی کچھ بھی نہیں بھی اور دوسری بات چلیے آپ کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں میرے کو ایک سوال کا جواب دیجیے کیا آپ کی نظر میں کوئی خدا ہے میں ایسا نہیں بول رہا کہ آپ زبردستی مانیے اگر کوئی گیٹ لاسٹ جو میں نے سوال کیا ہے اس میں اگر کوئی خدا ہے کہاں سے آ گیا don't waste my time simple سوال ہے کافرے کیوں لوٹ رہا تھا اگر تم میری اس آیت جو میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر حجت رکھنے آ رہے ہو تو مجھے یہ نہیں پرواہ کہ مکہ میں محمد کو فاقے تھے یا نہیں فاقے تھے that is not my concern ایک بندہ اگر غریب بھوکا ننگا ہے تو کیا وہ لوگوں کا ساز و سامان لوٹنا شروع کر دیں ہے اگر کسی نے آج کے کانٹیکس میں بات کرنی ہے وہ کرے ورنہ میری بیک میں مت جڑے جو میں بات کر رہا ہوں جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں اگر بولنا ہے بے شک آ کے بولیں مجھ سے یہ نہیں پوچھیں آپ کسی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں مجھے یہ نہیں بتائیں کہ محمد بھوکا ننگا تھا سلا اس لیے اس نے بھائی یہ بتائیں کہ اس نے کافلے کیوں لوٹ رہا تھا جو ہم جس اینگل پہ جس جگہ پہ جس ایریا کے اوپر بات کر رہے ہیں اس پہ بات کریں ابھی اگلی آیتیں بدر کے بارے میں آئیں گی پھر آپ بولنا بدر کے بارے میں مگر مجھے کا مجھے جو کوشچن ہے اس تک رہے سچا مسلم صاحب بولیے آپ بتانا چاہیں گے کہ محمد کافلے کے لوٹ رہا تھا اس میں تو نہیں لکھے کسی جگہ لوٹنے والا جو آپ نے سامنے کیے ہوئے جی سر یہ کدھر لکھے ہوئے کافلے لوٹنا جی میرے بھائی کیا لکھے اس میں کدھر لکھا ہوا اس میں قافلے کا ذکر کے لوٹ رہتا ہے بدر کیوں ہوئی تھی یہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے جنگ کے بارے میں کہہ دیجئے ابھی بات یہ ہے نا کہ صرف گن پہ لانے کے بیٹھنا اور بات ہے اور اس کسی چیز پہ بیس کرنا اور بات ہے جب تو ہنس ہنس کے میلیج بہن سے جو بات کر رہا تھا وہ تو میں نے سنی ہے جو وہ اپنی بے حیائی پیش کر رہی تھی اور تو خوش ہو رہا تھا اپنی بہن کی بے حیائی پیش ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کدھر لکھے ہوئے کدھر لکھے ہوئے یہ جناب اسی آیت کی تفسیر میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس آیت کا کانٹیکس میں جی جی ویسے آپ کا حق نہیں بنتا سوال کرنے کا پھر بھی آپ سے میں بات کر لیتا ہوں آپ اس قابل نہیں ہے ویسے تو پھر دفعہ ہو جائیں کیوں آئے ہیں یہاں پہ رسول اللہ نے ایک جماعت کو بھیجا اس کا امیر ابو بیرا جرا کو بنایا جب وہ جانے لگا رسول نے جدائی کے رویا آپ نے روک نے خط لکھ کے دیا جب تم ایک خاص جگہ پہ پہنچو تو اس خط کو نہ پڑھنا جب آپ پہنچو گے تو اس کے مضمون کو دیکھنا ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں مجبور نہ کرنا حضرت اس مختصر سی جماعت کو لے کے چلے جب اس مقام پہ پہنچے تو خط کو پڑھا دو شخص کو لوٹ تو بیان کیا دو شخصوں کو لوٹ گئے لیکن وہ اس کے ساتھ چلنے کے بھی آمادہ ہو گئے چل گئے انہوں نے پایا چونکہ علم نہ تھا جماعت کا آخر دن تھا رجب کا پہلا دن تھا لشکر پر حملہ کر دیا ابن ہضمی مارا گیا صحابہ کی جماعت واپس آئی تو اب مشرقین نے مسلمانوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا دیکھیں ساحل نے لاسٹ سٹریمز کے اندر جو بدر والے سارے واقعات سے پہلے کے یہ والے واقعات ان کو تفصیل سے بیان کر دیا چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو ستارہ کافلے لوٹنے کے اوپر ہوئی تھی یہ دیکھیے اگر ہم اس میں مزید نیچے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا میرے اس حکمرانے کو پڑھ کے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو وہاں پہ پہنچ کے کافلوں کو لوٹا اونٹوں کو لوٹا بندوں کو مارا تیر لگایا لوگوں کو قید کیا مال لے کے واپس آئے اس مال کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اس کے لیے رکھ لیا اور باقی حصہ سوابا میں تقسیم کر دیا کافلے لوٹے پانچواں حصہ رسول کے لیے رکھ لیا باقی ایٹی پرسینٹ آپس میں ڈیوائڈ کر لیا یہ کافلے لوٹنے کے بعد بدر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چیپٹر نمبر ٹو کی چوتھی آیت پہ ہیں اور ہمارے ساتھ جتنا بھی مومن جڑ رہا ہے وہ آگے نہیں چل رہا وہ مجھے ابھی بھی مکہ میں پہنچا رہا ہے جہاں پہ ابھی محمد نے ہجرت ہی نہیں کی مجھے ابھی ہم جہاں پہ پہنچے ہوئے بھائی وہاں پہ بات کریں کون کرنا چاہتا ہے اسٹریٹ پاس صاحب آتے ہیں جی آپ کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہیں آپ ہاں۔ جی, جی بھائی میں بول رہا تھا آپ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے ٹو فائیو ٹو نکالیے بتائیے سر وہ اسی کے بارے میں آپ آپ آپ ایک بار اسکرین پہ دکھائیے جی سر وہ کس کے بارے میں سر یاد کے بارے میں آپ ایک اسکرین پہ لائیے اچھا لے آئے سر کیا لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیجیے apostle said where Were it not that I might overburden the believer and in the hadith transmitted by Zori people, I would have ordered them to use tooth stick at every time of prayer. Ji sir. تو یار آپ اپنے منہ سے بول دیں میں وہ حدیث خود نکال دوں گا کیا بولنا ہے آپ نے یار اپنی حدیث اپنے منہ سے بول دو میں نکال دوں گا سنا ڈاٹ کام سے میں بول دے رہا ہوں میں بول دے رہا گیا اس <coughs> میں صحابہ نے پوچھا اچھا عمل کیا ہے ہاں جی انہوں نے کہا کہ جناب برے شخص کے سامنے اچھا کلام دینا سن پوری بات ہاں جی۔ پہلی نماز ہے دوسری والدین کے ساتھ سلوک تیسرے نمبر پہ جہاد ہے آپ نے بولا نمبر پہ جہاد ہے میں آپ کو کس نے کہا یار بات سنو بھائی بات سنو ابھی جی۔ میں مجھے لائیو ہوئے 58 منٹس ہو گئے ہیں پہلے 28 جی، منٹ جی۔ میں سب سے پہلی حدیث میں نے یہ دکھائی ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں پہلے 28 منٹس میں میں نے جب ایک حدیث دکھائی آپ نے ایک حدیث دکھائی پوزیٹ میں آپ نے 10 حدیث دکھائی میں بتا رہا ہوں سب سے پہلی حدیث میں نے یہی دکھائی ہے جی میں ابھی آیا ہوں لائف پہ بھائی پھر ایسا کریں پہلے سنیں سنیں بات کیا ہے بات ہے اتحاد تیسرے نمبر پہ آتی ہے بھائی جان میں نے آپ کو کیا بولا میں نے پہلے 28 منٹ میں اپنے پہلے 28 منٹ میں سب سے پہلی حدیث جو دکھائی تھی وہ یہی دکھائی تھی اور اس کے بعد میں نے دکھایا تھا کہ مسلمان یار can you shut up and listen to my rebuttal thank you اس میں میں نے دکھایا تھا کہ جتنے بھی مومن آتے ہیں وہ یہی حدیث دکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے یہ سارے مسلمان یہی کرتے ہیں اور اگر ہم اچھا، احادیث بول دو جی آپ پہلے بول دو اور جب پورا بول چکو گے پھر مجھے بتانا پھر میں بولوں گا تاکہ آپ پھر بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں ایک حدیث آپ نے دکھائی میں نے دیکھی نہیں اسٹریم پہ دیکھی تھی پندرہ منٹ پہلے میں آپ نے دکھایا سب سے افضل عمل افضل عمل جہاد جہاد اس کے نیچے آپ پورے پڑے نہیں جہاد اپنے زبان سے اپنے نفس نفس پہ جو جہاد کرے گا وہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے جہاد اچھا جی پہلا جہاد تو وہ ہے اکبر جہاد جس جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بولیے اب کچھ رہ گیا اب اس میں بولنا ایڈ کرنا اگر میں بولوں گا اب تو جی جی، آپ بیچ میں انٹرپٹ تو نہیں کرو گے جی، میں دوبارہ سے یہ حدیثیں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ آپ آئے ہو فرسٹ ٹائم جہاں تک مجھے لگ رہا ہے پہلی دفعہ آئے ہو پہلے بھی آئے تھے فرسٹ ٹائم آیا ہوں فرسٹ ٹائم آپ کو سن رہا ہوں اوکے یہ دیکھیے گا اوکے یہ والی حدیث تم دے رہے تھے مسلم میں بھی ہوگی میں نے بخاری میں سے یہ دکھائی تھی جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ تیسری جگہ پہ ہے بالکل میں نے اس چیز کی اگریمنٹ کی ہے اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اگر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لو گے تو آپ کو نظر آئے گا میں نے اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کیا اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے گیم آپ نے کہا جہاد تیسرے نمبر پہ میں اگری کر لیتا ہوں کیونکہ جہاد جی۔ کو can you please mute your mic and don't even interrupt me ever again thank you now تیسرے نمبر پہ اس لیے ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حج جو ہے وہ آپ کا پلر ہونے کے باوجود ہر کسی پہ فرض نہیں ہے حج صرف اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے اور صحت مند ہے یعنی اس کا پیسہ بھی ہے اور صحت مند بھی ہے جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں کچھ اقسام ہر کسی کے اوپر ہیں لیکن جو سب سے افضل جہاد ہے بیسٹ آف دا جہاد یہ تو وومن کا ہے جس کے اندر اللہ نے اللہ کے مسنجر نے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین جہاد کون سا ہے تمام جہادوں میں تو اس نے بتایا جس میں تمہارا گھوڑا زخمی ہوئے اور تمہارا خون نکلے اب یہ جو جہاد ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اس جہاد کو کہا گیا ہے کہ وہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے اسلام کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ شہادت پہ ہے اس کا جو پلر ہے وہ نماز ہے اور اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ جہاد ہے یعنی fighting for the cause of اللہ تو اس جہاد پہ جانے کے لیے کچھ سٹیپنگ سٹونز ہیں جب آپ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھتے ہو تو جمپ لگا کے اس کی چوٹی پر نہیں پہنچ جاتے آپ کو کچھ سیڑھیوں پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے اور یہ سیڑھیاں ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو امب کا نہیں پتا ہے آپ کو صرف لرن کرنا چاہیے مجھ سے کیونکہ آپ کے نے آپ کو ڈسیو کر کے رکھا ہوا ہے وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے ہیں آپ بے وقوف بنائے گئے ہیں اپنے ہی اسکالرس کے ہاتھوں تو آپ مجھے جو بھی حجت دیں گے یہاں بیٹھ کے میں آلریڈی اپنے دو پارٹس یہ پارٹ تھری ہے فینالے ہے میں دو پارٹس میں بتا چکا ہوں اس کے دے چکا ہوں اس پارٹ میں پہلے اٹھائیس منٹ میں میں نے یہ سمری دی ہے اور یہ اس سمری کے بعد میں بات کر رہا ہوں اب آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں ڈیفینسو جہاد آفینسو جہاد یعنی قرآن کس طریقے سے اسٹیبلش کرتا ہے بولیے ابن داؤدے اس سے ابن داؤد کی صحیح حدیث غلط ہوتی ہے بیٹھ جائیں آئی ڈونٹ کیئر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں مزید سرچ کروں وہاں پہ بھی ہوگی so don't even tell me that ابھی میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں کیا قرآن اونچا ہے یا حدیث اونچی ہے قرآن کیا اب ہم قرآن پہ چلے چلے جہاں پہ ہم چل کے بات کر رہے تھے میں آپ نے جو بولا اس کا میں جواب دے دیں سر وہ حدیث مان لیتا ہوں صحیح ہے وہ جنگ کے دوران کی بات ہے نا کوئی بندے آپ پہ حملے کرنے آئیں سر یہ بخاری کی حدیث میں تیسرا پارٹ ہے نا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جی ضرور ہے اوکے تو تیسرے پارٹ تک پہنچنا کیسے ہے بالکل نہیں بیٹھنا بالکل نہیں بیٹھنا ڈیفینس کی بات کرتا ہوں میں آپ سے تو ڈیفینس جو ہے نا chapter number two chapter number eight chapter number six کے بعد ختم ہو جاتا ہے میں ابھی آپ کو وہی دکھا رہا ہوں تو کیا ہم چلیں ڈیفینس اور کو دیکھیں قرآن کے اندر اگر آپ میرے ساتھ تین گھنٹے یہاں بیٹھ کے بات سن لیں نا تو آپ جی، اپنے جی۔ کسی بھی اسکالر کو ذلیل کر سکیں گے اس کے اس ڈیفینسو والی سچویشن کے اوپر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو ستارہ محمد صاحب کے قافلے لوٹنے کے اوپر آئی ہے جب آپ کافلے لوٹنے جاتے ہو یہ اوفینسو ہوتا ہے یا ڈیفینسو ہوتا بتاؤ جی بتائیں کافلے کس لیے لوٹا جاتا ہے پتہ کس لیے لوٹا جاتا سر کیونکہ وہ مکہ ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے زیادہ تر صحابہ امیر تھے ان کا اچھا۔ دکان ان کا جگہ وہ لوگ قابض کر کے انہیں مطلب مکہ سے تو نکال دیا گیا نہیں نکالا گیا محمد کو اللہ نے بولا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لو وہ اپنا جو کچھ بھی چھوڑ کے گئے تھے خود چھوڑ کے گئے تھے نا تیرہ سال تک تو جان کا خطرہ نہیں ہوا ابھی ہونا تھا اللہ نے کیوں نہیں بچایا محمد کہتا ہے نا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے ہاں جی۔ جب ایک بدو آیا تھا محمد کو مارنے محمد درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا سو ایک حدیث ہے جو کہ ہماری جی، جی۔ اسلامیات کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے محمد ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا ایک بدو آیا تلوار لے کے ننگی تلوار لے کے محمد کا محمد تجھے اب میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے محمد نے کہا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور اس بدو کے اس کی تلوار نکل گئی اور محمد نے تلوار اٹھائی اور بدو کو کہا بدو تیرے کو میرے سے اب کون بچا سکتا ہے بدو نے کہا I'm sorry I'm sorry I'm sorry میں ایمان لایا محمد تیرے پہ ایمان لایا تو مجھے مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ جی۔ اللہ اسی طریقے سے ان کو روک نہیں سکتا تھا جی۔ اللہ اللہ سب کا دلوں کا حال جانتا ہے جانتا ہے نا لہٰذا آپ کے جی۔ دل کا حال ابھی بڑا خراب ہے ذرا چپ کر کے سنیں آپ کو ذرا سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا گیم آپ کے اسکالر اگر ابھی جو بھی آپ نے آرگیومنٹ دیا اس کا جواب دیا میں نے ابھی بولنے اور بول رہے آپ آپ میرے مال پہ دکان پہ میرے گھر پہ قبضہ کرو گے وہ قبضہ اگر آئے گا اسی جگہ سے قبضہ ہے بھائی بہت ظلم ہوتے تھے نے بھی دین اسلام قبول کیا ان کے اوپر مکہ والوں نے کتنے ظلم کیا کوئلے ان کے سینوں پہ رکھا جاتا تھا چلتے ہوئے یار بات سنیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ جو کوئلے کسی کے اوپر نہیں رکھے گئے ٹھیک ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات میرے بھائی چلے آپ ریفرنس لے آئیے ریفرنس لے آئیے گا ہاں ایک ایک غلام کے اوپر پتھر ضرور رکھے گئے تھے وہ غلام تھا سلیو تھا ٹھیک ہے اور محمد اور اس کے ساتھیوں نے غلاموں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ کیا ٹھیک ہے لیکن اینی ہاؤ اگر مکہ والے اتنے ذلیل ہوتے تو محمد جب دس پندرہ بیس بندوں کا تھا نا تو اس وقت ان کو قتل کر دیتے اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ٹھیک ہے محمد نے تیرہ سال وہاں گزارے ہیں سن لیں مطلب محمد مطلب نے تیرہ سال مکہ گزارے ہیں نا جی جی تیرہ سال تو ایک جنگ ہوئی ہاں بالکل کیونکہ جب آپ کے پاس فوج نہیں ہوگی تو جنگ کیسے کرو گے جنگ کرو گے تو مرو گے نا یہی قرآن آپ کو بولتا ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا مدینے جانے کے بعد مدینے جانے کے بعد دس ہزار سے زیادہ ان کے ساتھ مدینے جانے کے جی۔ بعد بھی دو سال کے بعد جنگ ہوئی جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں یعنی اگر آپ اپنا اپنا سامان لینا تو جنگ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں مکہ سے جب آپ لوگوں نے جی۔ ہجرت کی تھی نا مائگریشن آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کیا تھا مائگریٹ کروں مکہ میں بہت سارے مسلمان رہ گئے تھے جنہوں نے مائگریٹ نہیں کیا تھا اور وہ بدر میں یار دیکھو کتنی سٹوپٹ بات کر رہے ہو آپ کچھ مسلمان مکہ رہ گئے تھے نا ان کو کچھ ہوا تھا بدر کی جنگ میں وہ مسلمان آئے تھے نا کفار کے ساتھ لڑائی کرنے تو محمد کے اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں نا کفار کے کنٹری کے تھرو یہ لوگ جہنمی ہیں لہٰذا ان کو بھی مار ڈالو یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کفار کا ساتھ دے کے آ رہے ہیں لہٰذا انڈیا میں بیٹھ کے انڈین فوج میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ جہنم میں سڑو گے قرآن کے مطابق لیکن اینی ہو میرے بھائی آپ کو بھی علم نہیں ہے میرا خیال ہے پہلے علم لے لیں یا اپنے کسی اسکالر کو بھیجیں شاید میں ان سے بات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا یا آپ یہاں پہ میوٹ رہ کے ذرا علم لے لیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے سو میوٹ یور سیلف آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر میں آگے چلوں ہاں میں بولنا چاہتا ہوں میری بات سن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کوشش کر رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ابو طالب جو تھے نا ان کے چاچا ان کا احترام کرتے تھے مشرق ابو طالب کا احترام کرتے تھے اسی لیے جب تک قتل نہیں کرا اور جیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی نا اس کے بعد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے وہ لوگ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے بھی بولا تھا ان کا اپنا دین چھوڑ دو ان کا بات مان لو لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند جب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا یہ اللہ کا دین ہے یہ اصلی بات اصلی بات اور ایک بات سورج فرقان کی آیت نمبر 52 پڑھو ہاں۔ ولا تلقافرین وجاہدکم کبیرہ سب سے بڑا جہاد جو ہے سے جہاد کرنا ہے جو جی۔ تم مدینہ میں آیا جی۔ ہو نا وہ جہاد وہ وہ جہاد نہیں تھا جہاد تھا وہ اب جب تم جی۔ اپنے نفس سے جہاد کرو گے وہ جہاد اکبر ہوگا اچھا، جاؤ اچھا، پڑھو بہترین چلے اب تمہیں جہاد کا پرابلم ہے یہ بتا دو مجھے ایک بات اور بولنی ہے قرآن سے بندے نے سے بھائی بھائی فٹنس دے دیا ہاں۔ جی جی جی جنگ بھائی جی۔ ایک بات اور بول لیے بس جی، جنگ جنگ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ مسلمانوں کو ہے نا نارتھ مسلم کنٹریز میں جینے نہیں دیا جاتا تھا جو رولر ہوتا تھا نا وہ جان سے مار دیتا تھا جیسے اسلام قبول کر جیسے کہ تو انڈیا کے اندر انڈیا میں رہنا ہوگا تو جے شری رام کہہ رہا ہوگا یہ بولتے رہتے ہیں نا آر ایس کے آتم اسی لیے جنگ کرنا ضروری ہے اور آپ بھی کرنا ضروری ہے یہ جو لوگ مارتے ہیں مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے ٹھیک ہاں اور کچھ بتا دینا چلے تھینک یو اب آپ میوٹ کر کے سنیں گے چلے بہترین ہو گیا اچھا یہ شبیمم کمار صاحب بھی جڑے ہیں جی سر آپ بھی مسلمان ہیں چلیں بڑی مہربانی پرنس نلائک صاحب آپ مسلمان ہیں ہلو جی سر آپ مسلمان ہیں سر نہیں sir non Muslim okay sir thank you okay آگے چلتے ہیں مغل صاحب کو بھی لے لیں ایک ہی دفعہ پھر آگے چلتے ہیں ہم جی نفیس مغل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سر بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا آج تو تو لوگوں کو اچھے سے سمجھا جہاد کرنا چاہیے تم جیسے کافروں کے لیے اور میں تو ہاں۔ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بچے اچھے سے جہاد سمجھنے لگے ہاں۔ اللہ کرے کہ ان کے دماغ میں آئے تم جیسے کافروں کی گردن کاٹ دے تم زیادہ بہتر ہوگا یہ تو یہ تو جہاد ہے تم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو تمہارے خلاف جہاد تو ہوگا ہاں جہاد ہے ارے جہاد ہے یار تجھے کو نہیں پتا یار جہاد ہے جو اسلام کے خلاف کام کرے گا اس کی گردن کاٹے گی نہیں نہیں نہیں مجھے مجھے مسئلہ نہ بتا بھائی مجھے تیرے سے زیادہ پتا ہاں ہاں نہیں نہیں ہاں سن سن سن تجھے تجھے کچھ نہیں پتا میرے بچے تجھے کچھ نہیں پتا جہادی اللہ اللہ کے لیے جہاد کرو سمجھ گیا ہاں ہاں, ہاں، تو اور کیا ہے ہاں۔ نہیں یہ جو جہاد ہو رہا ہے یہ جو جہاد کا مسئلہ اب چپ رہ کے بات سن چپ رہ بھی سمجھ گیا جہاد کیا ہے جہاد یہ ہے اگر ہم پہ کوئی نقصان کرے گا اس کے لیے اگر اس کی گردن بھی کاٹنی پڑے نا وہی جہاد کیونکہ وہ ہم پہ حملہ کر ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے اور یہ جو یہ بتا رہا ہے نا کہ کافی لوگوں کو لوٹ آئے بھائی میرے علاقے میں کوئی آئے گا تو وہ کچھ بھی ہو اس سے جو بھی ہاتھ لگے گا لوٹ لوں گا مار دوں گا کیونکہ وہ میرے علاقے میں میرے قانون کو توڑ رہا ہے اور میرے حساب سے نہیں چل رہا سمجھا ہاں۔ یہ جو امریکن آئے تھے نا سن سن سن یہ جو امریکن آئے تھے نا افغانستان میں یہ تو سوچ رہے تھے ہاں، کہ اسلام کو ختم کر دیں گے سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے کے گئے گئے سب کچھ افغانستان میں سب کچھ چھوڑ کے گئے پیسہ بھی چھوڑ کے گئے ہتھیار بھی چھوڑ کے گئے کر بھی ہاں تجھے تو کچھ پتا ہی نہیں کیونکہ تو تو گلاب آدمی ہے نا تمہیں جہاد کا کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا غلط رہے نہیں نہیں نہیں میں تو تجھے صحیح بتا دیا تم سمجھ نہیں رہے میرے بچوں اچھے سے سمجھ جاؤ ان کافروں کو سبق سکھانا ہوگا جو اسلام کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو تو جب تک مارو گے نہیں جب تک اللہ نام کا میننگ کیا پیس ہے اچھا تو تو ہندوستان سے ہے ہندوستان سے ہے تو یہ بھی تو ایسے بکواس کر رہا ہے کیونکہ تجھے دین تو پتا ہی نہیں دین تو تم نے بس وہ کیا نام ہے موبائل پہ اسٹیٹس لگا رکھا ہے بس یہی ہے ارے سن سن سن تمہیں کچھ نہیں پتا سن اچھا، سن سن ارے سن تو لے یار سن تو لے مطلب پیار بولو چلے جاؤ گے تم رہے بکواس کر دے نہیں میں جھگڑ نہیں رہا تم بکواس کر دے تمہیں کچھ پتا نہیں پہلے اچھے سے جہاد کے بارے میں پڑھو جہاد کیا ہے جہاد جہاد کرو مطلب کہ سن سن تمہیں کوئی مارا جائے گا تم پیس کرو جاؤ نہیں تمہیں کوئی مارے گا تم اس سے پیار محبت دکھاؤ گے یہ کیا یہ سکھایا تمہیں اسلام اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا اس کو مارو قرآن میں لکھا ہے ہاں، بالکل بالکل ماریں گے کوئی نقصان پہنچائے ہاں، گردن یہاں نبی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہے پھر نہیں اس کے لیے کیا ہے جو یہاں نبی کے بارے میں بدتمیزی سے بول رہا ہے اور بھی سب حرام خور بول رہے ہیں ان کے لیے کیا سوچا تم نے ارے تمہیں ہاں، کچھ نہیں پتا تمہیں کچھ نہیں پتا میں بتاؤں سزا ہے میں بتاتا ہوں نفیس بھائی اس کے لیے کیا سزا ہے اس طرح ہے ہاں، ہاں، ہم لوگ سزا نہیں ہاں، قانون سزا دے گی اس کا سزا کو قتل کیا جائے گا اچھا، اچھا، اچھا۔ ہم لوگ نہیں دے سکتے ہم لوگ نہیں دے گی وہاں کا اسلامی ہے ہاں، سعودی عربیہ دبئی میں ہوتی ہے تو اس کا سر قلم ہوتا ہے اسی وجہ سے منہ میں چٹی پہن کے گھومتا ہے ہاں ہاں تو بس تو یہ کیونکہ یہاں اس لیے بول رہا ہے کیونکہ یہاں پہ لوکتنتر ہے یہ یہاں لوکتنتر ہے سن نہیں میرے سے تو بہتر کوئی سمجھے نہیں ہوگا پر تم تم تم نہیں سمجھے بھائی تم نہیں سمجھے بھی اسلام کو اچھے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا دین شریعت کو لاگو کرو اور ان جیسے کافروں کو جو نبی کے خلاف بولے ان کو سبق کیوں اور کون کرے گا کوئی اسپیشل آئے گا نہیں نہیں ہر ہاں، سن سن ہر کوئی اللہ کے لیے جہاد کر سکتا ہے کوئی بھی مومن ہو کوئی بھی مومن ہو جب قرآن میں لکھا ہے اس کے لیے جہاد کرو جائے جی۔ کسی خاص کے لیے نہیں ہے قرآن کے خلاف جاؤ گے ارے تم بکواس کرتے رہے تو تمہیں دین کا پتہ نہیں مولوی سے جا کے پوچھو جہاد کیا ہے وہ تمہیں اچھے سے تمہیں مولوی سمجھائیں گے تم تم ابھی شاید موبائل سے موبائل سے یہ جو یہ دکھاتا ہے نا گوگل سے سننا روڈ کو یہ فلانا نمکانا ہاں، جا کے قرآن کو پڑھو سمجھو بھائی ہاں، نہیں ہے کافر دشمن ہے بھائی نہیں ہے ہاں، بھائی نہیں دشمن ہے تمہارا اسے بھائی کی بولتے ہو تم کتا ہاں تو ہمارے گھر باہر نہ نکالے اور ہم پر ظلم نہ کرے کا نہیں رکتا تو میں کہہ رہا ہوں کسی کو بھی نقصان پہنچاؤ ہاں میں نے کہا کو جا کے نقصان کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ تو بولا یار تو میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکوں ہاں؟ مطلب ایک آدمی بول رہا ہوں اسلام کا غلط جہاد نفس سے جہاد کرنا ہے کیا جہاد ہے اپنے کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے جہاد کرنا ہے معروف کا عمل کرنا ہے ہاں، تم وہ بھی نہیں کر پا رہے تم لوگ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہو وہ بھی نہیں کر پا رہے ہو نہیں نہیں تم تو شریعت کو فالو ہی نہیں کرتے نہیں نہیں شریعت کو فالو ہی نہیں کرتے تم تو وہ پکڑتے ہو جس سے تمہیں سیفٹی مل جائے اور اس سے تمہیں کوئی دقت نہ ہو جو امن والوں سے توڑنا ہے یہ کیا نہیں نہیں نہیں تم تو جہاد کرنے لائق کوئی نہیں بچوں تم جہاد کر ہی نہیں سکتے تم ڈرپو کو تم وہاں اس راستے اس راستے پہ کچھ چلتے ہیں جہاں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو ہاں نہیں یہ تو ہاں، کافر ہے پر تم سمجھو بہتر میں افغانستان سے ہوں بتایا تو یار تم میری بات پہ ہاں، یقین کیوں نہیں کرتے آئی ایس ایس کیا کیا کیا کیا <laughs> لیے ہی ہیں بس کچھ دنوں میں جلدی ان کا انتظام ہو جائے گا یہ ساحل جیسے بھڑوے یہ سب انشاءاللہ ان کا ٹائم بہت نزدیک آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے نا کوئی بھی بغیرت نہیں ہے اور چپ کر جائے کوئی بھی بغیرت نہیں ہے یہاں پہ نا ایک بندہ مکی دور میں اور ایک مدنی میں وہ مدنی اسلام بتا رہے وہ مکی بتا رہے اچھا مطلب کوئی آمنا سامنے نہیں ہوتا پورا حرام کا حرام کوئی رب نہیں ہے کوئی لوگ کا ذات پات نہیں سب حرام اپنے موہ موہ میں جی، رسگلہ ڈال کے چپ ہو جاؤ مطلب دھان ہو گئی ہے پوری رکھو چلو اچھا بھائی سب چپ ہو جاؤ ایک بار چپ ہو جاؤ کچھ کوئی بولنا چاہ رہا اور نفیس بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ بھی حرام خور نہیں وہ صرف وہ امن کی جھوٹی باتیں کر رہا ہے جو آپ کا رسول مکہ میں کیا کرتا تھا اور آپ وہ باتیں کرو جو آپ کا رسول مدینہ میں کیا کرتا تھا ابے سالے تو بہت مسلم ہے نکل یہاں سے یہ سالا جھوٹ بہلا رہا ہے یہ جو اے نام سے کیا آیا یہ آرین کیا آیا یہ آیان ہاں جنت میں تم دونوں جاؤ ایکس مسلم سارے جنت میں تیرا رسگلہ ہاں، جوکر تھا تیرا رسگلہ زیادہ بڑا جوکر تھا منسوخ منسوخ نہیں نہیں ہوئی ہوئی ہے ہے اس اس کی کی بائبل بائبل کے کے حساب حساب سے سے میں بتا دوں ریفرنس تو یہ بھاگ جائے گا چیپٹر نمبر اس کے حساب سے اوپر نے اور یہ جو بولتا یہ جو مالک گاڈ اچھا ہے باقی لوگ یہ جو مالک نعمت جو بولتا ہے نا مطلب یہ جو لوٹ لوٹ بولتا ہے ایڈم تھیکر اس کی بک آف نمبرز اوکے تو جناب ہم نے دیکھا کہ پندرہ منٹ میں تمام جہادیوں نے ہر قسم کا جہاد ایکسپوز کیا اس کے بعد یہ لوگ آگے یوگر وید پہ اور بائبل پہ اور ان تمام چیزوں پہ دیکھیں میں ایک انٹینشنلی یہاں پہ خاموش تھا کہ ریزن تھا ایک دیکھیں ہوا یہ اسٹریم میں ہمارے پاس دو مکن مسلمان آئے جو کہ تعداد میں کم ہے وہ امن امن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں محمد جب مکہ میں تھا تو وہ اسی طریقے سے امن امن پھیلا رہا تھا تیرہ سال تک محمد نے لڑائی نہیں کی کیوں نہیں کی اسی وجہ سے نہیں کی کیونکہ وہ طاقت میں کم تھے دیکھیں میں ابھی آپ کو آج یہ تمام باتیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ باتیں جو ہیں ہمارے ان بھائیوں نے ایکسپوز کر دی ہیں لہٰذا میں تھوڑا سا اسکپ فارورڈ کروں گا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر گیارہ میں جو کہ آج ہم نے دکھانی تھی لیکن ذرا میں تھوڑا سا اس کو اسکپ فارورڈ کر کے پہلے جا رہا ہوں جو ہمارے مومن آئے تھے ان کے اوپر آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا پھر ہم آگے چلتے ہیں دوبارہ اپنے کانٹیکس کو جاری رکھیں گے یہ دیکھیے گا یہاں پہ اللہ کہتا ہے جب اس نے تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر ہے تم نہیں یہ اصل میں یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ گیارہ کا نہیں ہے یہ بارہ تیرہ کا ہے لیکن تفسیر ابن کتیر جو ہے آ, وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے میں اس کو پندرہ پہ لے کے جاتا ہوں ذرا آسان کرتا ہوں کیونکہ ابن کثیر کی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ پندرہ مراحت پہ ہی لکھے گا ابن کثیر تیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پندرہ تک پہنچتا ہے اے اہل ایمان جب میدان میں تم جنگ کر رہے ہو کفار سے تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا یہاں پہ اللہ ایک بڑی مزدار بات کرتا ہے کہ آپ کے ادبار یعنی کہ بنڈ دوبر کی جمع ہے دوبر کہتے ہیں پچھواڑے کو ٹھیک ہے دوبر کی جمع ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوبر سے سیکس کرنا حرام ہے یا حلال ہے اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی تھی اللہ کہتا ہے بن دکھا کے میدان سے مت بھاگنا کوائٹ فرینکلی اللہ یہ یہ لکھ رہا ہے اس کو اردو میں بڑے اچھے طریقے سے پیٹھ دکھاتے ہیں اصل میں اللہ کہہ رہا ہے بنڈ دکھا کے نہ بھاگنا اے اہل ایمان والا جب کفار سے مقابلہ ہو تو بن دکھا کے نہ بھاگنا ادبار بن دکھا کے اچھا اس اس کے اندر جو سات مسائل ہیں ان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں لیکن جب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اسلام سمجھ آ جائے گا کہتے ہیں پھر فرض ہوئی ہے تمہارے پاس کہ وہ سامنے سے نہ بھاگیں ٹھیک ہے کون نہ بھاگیں پورا پڑھ لیتے اس آیت میں اللہ حکم دیتا ہے کہ مومنین کفار کے سامنے پیٹھ نہ پھیرے گنڈ نہ پھیرے یہ اس امر کی شرط مقید ہے کہ مومنین کے مقابلے میں دشمن کی تعداد دو مثل تک ہو یعنی ٹو ٹائمز تک ہو تب مومنوں کا لشکر مشرقین کے ایسے مقابلے میں ہو جس کی تعداد مومنوں سے دگنا تک ہو یعنی کہ اگر پچاس مومن ہیں اور نون مومن سو ہیں اس وقت تک مسلمانوں نے بنڈ دکھا کے نہیں بھاگنا یہ دیکھیں پس جو دو کے مقابلے میں بھاگا تو وہ بنڈ دکھا کے بھاگنے والا شمار ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر دو سے زیادہ ہوں اور جو کوئی تین کے مقابلے سے بھاگا تو وہ لشکر سے بھاگنے والا نہیں ہوگا اگر تین سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ ہوئے دو سے زیادہ ہوئے تو آپ پیر دکھا کے بھاگ سکتے ہیں انڈیا کے اندر ابھی مسلمان جو ہیں وہ ہندو پاپولیشن کا ون بائی ٹو نہیں ہوئے ہیں وہ ون بائی ٹو نہیں ہوئے ہیں لہذا وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ سکتے ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں یہ تفسیر ہے لیکن اس کی تفسیر کو ہم قرآن سے دیکھتے ہیں اب قرآن میں آتا ہے اللہ نے پہلے کہا کہ تم نے ایک بٹا دس کے اوپر گیم ڈالنی ہے اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی لوگوں کو لڑائی کرنے کی ترغیب دیں اگر تم میں سے بیس افراد ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے سو پہ اور کفار کے ایک ہزار افراد پہ تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے اللہ نے پہلے ون بٹا ٹین کی گیم ڈالی کہ ایک مسلمان دس مسلمانوں پہ غالب آئے گا لیکن مسلمان نے کہا ڈر گئے تفسیروں میں اگر آیت کی جائیں گے تو مسلمان ڈر گئے پاگل ہو گیا اللہ ایک بندہ دس کا مقابلہ کیسے کرے گا پاگل ہو گئے ہو ٹھیک ہے سوری پانچ کا سوری مائی بیڈ بیس سو پہ دس نہیں ہے بیس سو پہ پانچ ون ففتھ تو اگر آپ ایک بڑا پانچ ہوں گے ون ففتھ ہوں گے تو اللہ نے کہا تم غالب آؤ گے لیکن مسلم نے کہا اللہ تو پاگل ہو گیا دماغ خراب ہے ہم ایک بٹا پانچ پہ کیسے گالی پائیں گے بیس بندے سو کو کیسے ماریں گے اللہ نے اگلی آیت بھیج دی کوئی مسئلہ نہیں ہلو تم لوگوں کو ڈر ڈر نہیں لگ رہا ہے اوکے اب اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی ہے تمہارا بوجھ ہلکا کر دی ہے اللہ کے علم میں ہے تمہارے اندر کمزوری ہے تم لوگ ویک ہو ایک ایک مسلمان پانچ پانچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا بس اگر تم میں سے ایک سو سابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے یعنی ایک بندہ دو کے اوپر یعنی پچاس سو کے اوپر اور سو دو سو کے اوپر تو جب تک انڈیا میں جب یہ کہتے ہیں نا میجورٹی میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو لڑائی کرنے کے لیے قرآن کی روح سے اگر یہ ففٹی پرسینٹ کے قریب قریب ہو جائیں تو یہ مدنی دور میں ہیں اب یہ لڑائی سے نہیں بھاگ سکتے ہیں اب یہ اگر پیٹ دکھا کے بھاگیں گے تو ان پر اب اللہ کا عذاب ہوگا دیکھیں ابھی دیکھیں میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا میں نے ابھی آپ کو تفسیر صرف اس لیے دکھائی تھی کہ ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے تفسیر دکھائی تھی میں نے کہ لشکر سے بھاگنے کا جو کانٹیکسٹ ہے چیپٹر نمبر ایٹ کے آیت نمبر ففٹین کے اندر وہ کس وقت پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت امپلیمنٹ نہیں ہوتا مثلا اس وقت مسلمان انڈیا کے اندر ٹوینٹی پرسینٹ ہیں تو وہ لشکر سے بھاگ سکتے ہیں اوفینسو ہو ڈیفینسو ہو وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر اوفینسو معنوں میں تو وہ بھاگ ہی رہے ہیں وہ تو منہ سے کہہ رہے ہیں جی ہم اوفینسو لڑائی نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے ہم نے نہیں کرنی بھاگ رہے ہیں نا پیٹ دکھا کے بھاگ رہے ہیں لڑائی سے چونکہ وہ ٹوینٹی پرسینٹ سے کم ہے ابھی جب یہ لوگ فورٹی پرسینٹ کے قریب قریب آ جائیں گے میں نے کئی دفعہ کہا تھا پینتیس چالیس پرسینٹ ہو جائیں تو یہ تقریباً ون ٹو ٹو کی ریشو میں آ جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی ٹھیک ہے ففٹی پرسینٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہنڈریڈ پرسینٹ ففٹی پرسینٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ان کو بھی پتا ہے کہ ہر نان مسلم اٹیک کرنے نہیں آ رہا تو اٹیکر کے اوپر انہوں نے ففٹی پرسینٹ کی کوانٹٹی جج کرنی ہے اسی لیے یہ آج کل جو نعرے لگاتے ہیں وہ تھرٹی پرسینٹ پاپولیشن کے لگاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سکسٹی پرسینٹ جو باقی سیونٹی پرسینٹ رہ جائے گی سیونٹی کی سیونٹی نے نہیں آنا لڑائی کے لیے تو اللہ نے ان کو ون ٹو ٹو کی ریشو پہ لڑنے کا کہہ دیا ٹھیک ہے تو no matter what they do they they will will keep doing this until come to a level جو ان کا لیول ہے اب نفیس پاکستان سے ہے وہاں پہ نائنٹی سیون پرسینٹ مسلمان ہے وہ کہہ سکتا جو یہ کہہ رہا ہے جو باقی دو بیٹھے ہیں وہ انڈیا سے بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے رونا ہے بالکل جی یہ ثابت ہوتا ہے <laughs> اللہ تعالیٰ اپنی ہی آیت کو ترنت منسوخ کر کے دوسری آیت لا رہے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے آپ کو چڑھا دیا ایک پانچ کے برابر پانچ دس کے برابر اور اس کے بعد ایک دو کے برابر تو دیکھیں اللہ کو گیپ کا بھی نہیں ہے اللہ میں انتظار کروں گا کوئی پڑھا لکھا مومن آئے ہمارے پاس Adam you are true your true audience is non Muslim fifteen hundred by nineteen hundred okay sir thank you so very much اگر آپ کہتے ہیں تو اچھا جی ہمارے پاس اگیانی جو بائیڈن آئے ہیں پی ایل این ٹین کے ساتھ ٹاپک اور بات تو وہ کیا کرتی تھی اوکے سر جو بھی کیا کرتی تھی پرمود گپتا جی کہتے ہیں if you don't believe in اللہ then they start fighting defence war defect deceive war in اسلام سر دیکھیں اللہ کے اوپر اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو آپ مشرق ہیں اور مشرق سب سے بڑا ظالم ہے اس وجہ سے اچھا جی آگے چلتے ہیں روہت صاحب thank you so very much for your super sticker اس کے بعد ہمارے پاس وہو بھائی آئے ہیں وہ کہتے ہیں جے چہن گو خل... گو خالی چو یار کس طرح کی یار چیٹ لکھتے ہیں یار آپ لوگ یار کوئی اتنا نہ کیا کریں یار میرے ساتھ ای ایم جی آتے ہیں ارم بھائی اگر لوٹ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ دینار تھا دو دینار did not exist then M D got fifth محمد got fifth of it which is five thousand and is gang of one thousand would have divided ninety five کے گیٹنگ نائنٹی فائیو دینار each and they say M D was poor with the loot and thirteen houses with slaves جی سر محمد واز نیور پور سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑی گیم ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس گیم میں پھنسیں گے تو محمد واز پور ورنہ محمد واز ناٹ پور کسی کے پاس گھر ہو تیرہ گھر ہو وہ پور ہو سکتا ہے think about it and you are right آپ ایبسلیوٹلی رائٹ ہیں انڈین کافر my rupees one hundred super chat is not showing sir پھر وہ نکلی بھی نہیں ہوگی اگر نہیں شو ہو رہی سر پرمود گپتا جی آتے ہیں Adam, best style. Don't worry. They have to come to you on your terms. Keep going. Thank you so very much, sir. Shiva ji kehte hain, darling is dangling and dangling is darling. All right, sir. Agyani Joe Biden kehte hain, کافلا ٹو وہ لوٹا کافلا تو وہ لوٹا کافلا تو وہ لوٹا کرتی وہ لوٹا کرتی تھی بھائی پتا نہیں سر یہی بتا رہے ہیں سر کون سا قافلہ لوٹا کرتی تھی کوئی الحمد للہ اچھا جی ڈینگلنگ پوائنٹر آتے ہیں سوری ڈینگلنگ پوائنٹر آتے ہیں ہمارے پاس 2000 روپیز کے ساتھ the name was dangling pointer you misread it as darling جی سر سوری اباؤٹ دیٹ اور اس دفعہ میں نے ویسے بھی صحیح پڑھ لیا ڈینگلنگ پوائنٹر ہے آپ کا sir thank you so much appreciated techy online آتے ہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں ایرم بھائی تمہاری شش کو ہارٹ اٹیک آیا جی سر وہ اسی وجہ سے آیا کہ وہ مجھے چھوڑ کے للت مودی کے پاس چلے گی تو اللہ نے اس کا ہارٹ ہی روک دیا اس نے میرے ہارٹ کو توڑا اللہ نے اس کا ہارٹ روک دیا اچھا جی اجیت سنگھ یادو جی آتے ہیں آج جو مومن جلیبی بنائے گا اس کو بولنا یہ سر کیا لکھا ہوا مت من مت مان چمودا ان سے رابطہ ہوتا تو لے جاتے ہیں ایرم اف اینی مومن makes any comment on other religion he has to show the proof on screen otherwise he has no rights thanks جی سر یہ آپ کا ہنڈریڈ روپیز والا شو تو ہو گیا یار کیا کر رہے ہیں شو تو ہوا بھائی یار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈریڈ روپیز والا میرا نہیں شو ہوا ہنڈریڈ روپیز والا شو ہوا ہوا any heavenly peace I am fan don't be like Harry Sultan kind kinda worried okay sir thank you so very much Shiva ji آتے ہیں یار ڈینگلنگ پوائنٹر کیا ہے سر یہ آبجیکٹ اور پروگرامنگ میں پوائنٹر ہوتا ہے اس کا ڈینگلنگ پوائنٹر ہے جے جے کہتے ہیں Iram do you have email like Sahil can you give it نیچے میرے اسکرول میں چل رہی ہے جہاں پہ انگلش چینل لکھا ہے یہی بھی میری ای میل بھی آ رہی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں بی ڈی صاحب اسلام کا جہاد وہ دکھایا کرتی تھی اب بی ڈی کون دکھایا کرتی تھی کون ہے یہ <laughs> بینود یہ بینود ہے <laughs> ہسٹری آف جہاد فرام پروفٹ محمد to I S S Jai Hind sir prophet محمد کی حدیثوں کے علاوہ اب ہم قرآن سے بات کریں گے آج سو قرآن دین محمد دین آئی ایس آئی ایس بالکل درست کہا آپ نے اور کوئی مجھے بتا رہا ہے یہاں پہ اس کو چموڑا پڑھو چموڑا پڑھو اس کو اوکے سر پڑھ لیا آپ کا میں نے Rohan Kumar thank you J J صاحب آتے ہیں قرآن میں ہاؤ ٹو ڈو رمضان از دیر سر روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے یہ ہے لیکن تمام اس کی شرائط اس کے فرائض اس کی تمام چیزیں نہیں ہیں بیڑی صاحب جہاد تو وہ کرتی تھی میرے ساتھ ابے سا جہاد ابے یار بیٹی نام تو بتا دے رہے <laughs> ویمل نلائک جی آتے ہیں نائک جی نیوز چینل والا ہو گیا کیا ایڈم بھائی یار انہوں نے میرے خیال میں سیٹرڈے کو لائیو ہی نہیں کیا اپنا وہ پروگرام میرے خیال میں وہ منڈے ٹو فرائیڈے کر رہے ہیں سیٹرڈے سنڈے نہیں کر رہے ہیں ابھی تک بھی نہیں آیا تھا ایس کے Rana ji bro your girlfriend has heart attack یار سب کو بتایا یار اس نے میرا دل توڑا اس لیے اس پہ ہارٹ اٹیک آیا ایم ڈی سمر عظیم صاحب آتے ہیں نمستے ایرم ان فیضو نمستے سر آپ کو بھی اور مہکال دا ڈسٹرائر صاحب آتے ہیں ایرم جی کیا سر ویسے تو بہتر ہے اتنے تو آگے تھے جی جناب آپ کو میں نے دو تین دفعہ کہا کہ آپ نان مسلم آپ کیوں جوڑ رہے ہیں راجنیش رجنیش ہوسو جی جناب اوکے شری ہری آپ نان مسلم ہے sir thank you so very much بہت مہربانی اوکے اب ہم اپنی اسٹریم کا باقاعدہ دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کو ہم نے ابھی دیکھا تھا دو سو ستارہ دو سو اٹھارہ تک گئے تھے اب ہم آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر ایٹ کے اوپر اور چیپٹر نمبر ایٹ کو دیکھنا کے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر بارہ سے چودہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہمیں کچھ اور بتا رہے آئیے دوبارہ سے دوسرے طریقے سے شیئر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نمبر ٹو کے بعد جو اگلا نزول کے مطابق آیا وہ چیپٹر نمبر ایٹ ہے دیکھیں ہم نزول کے مطابق چیزوں کو پڑھیں گے تو ہمیں جہاد اور قتال کا سمجھ آئے گا جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے دو سے سیدھا آٹھ پہ گیا ہوں آٹھ پہ اس لیے گیا ہوں کہ دو اچھا جی۔ بارہ میں آتا ہے اور یاد کریں جب آپ کا رب وہی کرتا رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاؤ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں ٹیرر اللہ کہہ رہے ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ لڑو میں ان کے دلوں میں ٹیرر ڈالوں گا اب ٹیرر ڈالنے والا کون ہے اللہ کس کا ٹیرر ڈال رہا ہے مسلوں کا ٹیرر ڈالنے والا کون ہے اللہ ڈال کس کا ٹیرر ہے مسلوں کا پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کے ایک ایک انگلی پر ٹھیک ہے اب ہم اس کی اگر تفسیر کے اندر جاتے ہیں تو ہم اگر کرتبی سے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ گردنوں پہ جو مارنا ہے ضربے لگانا ہے کہ یہ سر کا ضربے لگانا ہے سر پہ زردے لگانا ہے کیونکہ سر پہ ضرب لگانا جو ہوتا ہے وہ گردنوں کو مارنا بیڑیاں باندھنے کے ساتھ بھیجا گیا اللہ کا عذاب اور چہروں کے قریبی عذاب پر مارنے کو مبرو قرار دیا گیا ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ سر اور کھوپڑی پہ مارو گردنوں کے اوپر والے حصے پہ مارو اور وہ سر ہے اور سر پہ ضربے لگانا زیادہ بلیغ ہے کیونکہ ادنا سی چیز آرام سے ماری ہوئی چیز بھی دماغ میں اثر کر جاتی ہے اور اس کا ذکر سورہ نسا میں گزر چکا ہے جو یہ بتا رہے ہیں اور ان کی انگلیوں پر مارو انگلیاں توڑ دو اور ان کی کھوپڑی پر مارو اور ان کو اڑا کے رکھ دو یہ قرآن کی تفسیر اس آیت کی ہمیں بتا رہی ہے آگے چلتے ہیں اور یہ سزا ہے اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے اللہ کہتے ہیں ان کے سروں پہ اور ان کی انگلیوں پہ کیوں مارنا ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول رہے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول رہے رہے ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں ان کو مارو ان کو ٹھوکو آخری آیت تو یہ لو چکھو یہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے لو جی آگے چلتے ہیں ہم چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر پندرہ میں پندرہ اور سولہ کو بھی پڑھ لیتے یا ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو ان سے پیٹ مت پھیرنا یہ میں نے آیت ابھی آپ کو دکھائی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ادھر اپنی بنڈے نہ پھیر کے بھاگ جانا اور بنڈے کب پھیر کے بھاگ سکتے ہیں آپ جب وہ آپ سے تین گنا بڑے ہوں یا اس سے زیادہ طاقت میں ہو تب آپ پھیر سکتے ہیں میں نے ابھی دکھا دیا آپ کو قرآن ثابت کیا یہ وہی آیت تھی اور جو بھی کوئی اس دن اپنی بنڈ پھیرے گا سوائے اس کے کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو اللہ کا عذاب لے کے بھیجے ٹھوکے گا یعنی کہ اگر آپ اسٹریٹیجیکلی پیچھے نہیں آ رہے اسٹریٹیجیکلی آپ نہیں ایسا کام کر رہے تب تک it is not permitted for you to do that تو یعنی کہ دٹیجکلی ایسا کرنا الاؤڈ ہے نان اسٹریٹجیکلی الاؤڈ نہیں ہے سو اسٹریٹجکلی ایسا کرنا الاؤڈ ہے نان اسٹریٹیجکلی ایسا کرنا الاؤڈ نہیں ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس معاملے کے اندر اور اسی لیے عہد میں بہت سارے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ تو گیم خراب کر چکے ہیں ان کی گیم خراب ہو چکی ہے they are gone they are gone with the wind ٹھیک ہے جی اچھا اسی میں اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر ایٹ آپ کو دیکھیں کسی حد تک ایک ٹورڈز ایک بیٹل فیلڈ کی پریپریشن سکھا رہا ہے بیٹل فیلڈ میں کیا کرنا ہے وہ سکھا رہا ہے بیٹل فیلڈ نا بیٹل فیلڈ تک جانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ محمد اب اس وقت کافلوں پہ حملے بھی کر رہا ہے اور اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو لہذا یہ ایک بیٹل فیلڈ کی گیم یہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہی ہے رائٹ کوئی شک اچھا جی نو بھائی کوئی شک کوئی شک نہیں ہے سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر شک نہ رہے تو اور کیا چاہیے ہمیں تھوڑا سا آگے اوکے چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ہمیں اور گیم کو سیٹ کرے گی کیا سیٹ کرے گی آئیے دیکھتے ہیں اے محمد آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے اگر وہ اب بھی بعد آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا یعنی اب ایک اوپن چیلنج دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ آیت منسوخ ہے لیکن نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ کفر آپ بریکٹ میں دیکھیں فتنہ کسے کہا جا رہا ہے فتنہ کفر کو کہا جا رہا ہے فتنہ کفر کو کہا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ وہی کریں تو اگلی راہوں کی فار ایگزامپل ٹو کیا کریں ٹھیک ہے جس طرح پچھلے پیغمبروں نے کیا تھا یہاں پہ آپ کے پاس آگے کیا آتا ہے کہ جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ کفر باقی نہ رہے تو آپ نے کب تک جنگ کرنی ہے جب تک کفر کا خاتمہ نہیں ہوتا کیونکہ کفر جو ہے شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے اور گناہ عظیم بھی ہے ٹھیک ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے اس کے بعد آگے اگر چلتے ہیں چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت نمبر سکسٹی فائیو اور سکسٹی سیون میں آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا کرنے لگا ہے نبیوں کو لے کے آتا ہے اللہ کہتا ہے اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو اب کیا اللہ اللہ کہہ کہہ رہا رہا ہے ہے انسائٹ کرو انسائٹ کرو اے نبی انسائٹ کرو کس چیز کے لیے کہ اہل ایمان کو قتال کا لوگوں کو ایمان لانے والوں کو مسلمانوں کو انسائٹ کرو لڑائی کے لیے یار وائی اگر اسلام پیس پیس ہے تو محمد کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ انسائٹ کرو لوگوں کو لڑائی کرنے کے لیے تھنک اباؤٹ اٹ اگر تم میں سے بیس فرد ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ سو پہ غالب آئیں گے یعنی کہ ون ففتھ جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں یہ وہی آیا تھا لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے اللہ انسائٹ کر رہا ہے اللہ کہہ رہا تم لوگ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نکلو اٹیک کرو پھاڑو چیر پھاڑو کرو لڑائی کرو یہ انسائٹمنٹ ہو رہی ہے شوق دلاؤ مسلمانوں کو لڑائی کا انسائٹ کرو مسلمانوں کو لڑائی کا اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یار ہندی میں کیا لکھا ہے بھائی انسائٹ کی ٹرانسلیشن کیا لکھی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے ہے نبی ایمان والوں کو یدھ کی پیرنا دو پیرنا دو ماشاء اللہ اوکے انسائٹمنٹ ہے اور جدا بلیور ٹو بیٹر اس کے بعد فوراً ہی اللہ بول دیتا ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت کہا بھائی ہلو اللہ میاں ایک بٹا پانچ پہ ہم کیسے طاقت مائیں گے کیا گیا اللہ میاں بیس بندے سو کو کیسے ماریں گے اللہ نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم لوگ ویک ہو کمزور ہو کوئی بات نہیں ایک سو اگر ثابت قدم رہو گے تو دو سو پہ غالب ہو گئے ون ففتھ جو ہے وہ ہاف میں موو ہو گیا اب اگر آتے ہو نا تم تو پھر تم گن دکھا کے نہیں بھاگ سکتے میدان جنگ سے متو صدیقی اگر آپ نے کچھ بولنا تو بولتے ہیں اپنا میوٹ کریں اور سنتے جائیں اوکے جی کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ساؤنڈ آ رہی ہے جب بولنا ہوگا مائک انمیوٹ کرنا تو سو بندے دو سو پہ غالب آ جاؤ گے اللہ نے آپ کو راہ فرار دے دیے لہذا انسائٹ کرنا لڑائی کے لیے راہ فرار کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہم چیپٹر نمبر ایٹ کی آیت number sixty eight to seventy five کو پڑھتے ہیں ہمیں تھوڑی سی گیم نظر آئے گی تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا غنیمت میں سے اب دیکھیں یہاں پہ محمد جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے محمد جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے لوگوں کو قافلے لوٹنے پہ انسائٹ کر رہا ہے اور یہ سارا کرنے کے بعد جو مال غنیمت مل رہا ہے محمد اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ لو جی مال غنیمت لو مدا کرو تمہیں جو مل رہا ہے غنیمت کا مال جو تم نے چوریاں چکاریاں کی ہیں وہاں سے جو مال لوٹ کے لے کے آئے ہو اب اس سے مزے کرو کھاؤ پیو یہ حلال ہے تمہارے لیے اور طیب ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کر اللہ بخشنے والا ہے کھاؤ پیو مال غنیمت میں سے جو بچیاں ملی ہیں اس کو چو دو I am sorry to use this language I so sorry میں نے آپ کو پہلے سے بتایا نہیں کہ میں ایک غلط لفظ یوز کرنے لگا ہوں مگر دس از دا ریالٹی مال غنیمت پہ پیسے کا مال بھی آ رہا ہے اور لڑکیاں بھی آ رہی ہیں لڑکیوں کو ٹھوکو اور مال غنیمت کا مزہ کرو بھائی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے جی پلیز تھوڑا سا یو نو محمد جی۔ کی بات کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے اب تھی اوپر you know we are here so kindly please okay okay اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں کہہ دیے اب قیدیوں کی بات آ گئی اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت رحم والا <laughs> اب یہاں پہ گیم کیا ہو رہی ہے اللہ کہہ رہا ٹینشن مت لو ہم لوٹیں گے نبی کے ساتھ مل کے اگر تمہارا کوئی مال مکہ میں رہ گیا تھا اللہ گیم تمہاری سفل کر دے گا لوٹ سے جاؤ لوٹو اللہ لوٹ کو الاؤ کر رہا ہے قرآن کے اندر اور کہہ رہے کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے بہت دینے والا ہے کس طریقے سے لوٹ سے اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی یہ اللہ سے خیانت کرتے ہیں اللہ نے تو ان کو پکڑ دیا تھا اللہ حکمت جاننے والا ہے ان الزین آمنو اب مسلمانوں کہہ رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کی ہے آپ دیکھیں کتال اور جہاد انٹرچینجبلی یوز ہو رہا ہے ایک ورس میں قتال آ رہا ہے اسی کے کنیکٹڈ نیکسٹ ورس میں جہاد آ رہا ہے قرآن کے اندر صرف تین آیات کے علاوہ قرآن کے اندر صرف تین آیات ایسی ہیں جن میں جہاد کو آپ نون کتال بغیر کتال کے یوز کر سکتے ہیں کمن گیری میں اور اسکالرز بھی اس کے اوپر متفق نہیں ہیں لیکن ان تین آیتوں کے علاوہ جو کہ مکن آیتیں ہیں اس کے علاوہ جہاد کا جہاں جہاں لفظ لکھا گیا ہے وہ کتال کے رمزے میں ہی لکھا گیا ہے وہ کتال کے کانٹیکسٹ میں ہی لکھا گیا ہے وہ لڑائی مار کٹائی کے کانٹیکسٹ میں ہی لکھا گیا ہے اور ابھی جو ہم آیتیں پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں وہ مال گنیمت ڈنگی ڈنگی لوٹ مار مال دولت اور جہاد کے اوپر آتی ہیں جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جاہدو فی سبیل اللہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے جاہدو فی سبیل اللہ کئی جگہ آتا ہے فی فی سبیل سبیل اللہ اللہ کئی کئی جگہ جگہ پہ پہ آتا ہے جاہدو قاتلو فی سبیل اللہ ٹھیک ہے اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی ان کی مدد کی وہ سارے کے سارے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پہلے ایک مسلمان بھائی آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ مکہ میں رہ گئے تھے جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی تو رہ سکتے تھے نا اللہ نے تو ان کو ذلیل کر دیا ہے اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے تو ان کے بارے میں سمپل کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا وہ جہنم میں چڑھیں گے آگے آئے ہی آتی ہے کہ جب وہ جنم میں سڑیں گے اور اگر وہ تمہارے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر واجب ہے مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے میں معاہدہ ہوا ہو جو تم کرنے والا دیکھ رہے ہیں یہ وہ آئے جہاں پہ ابھی معاہدے چل رہے ہیں محمد ابھی ون بائی ٹو سے زیادہ نہیں ہے اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اگر تم نہیں کرو گے زمین پہ فتنہ پھیلانے والے کا تو بہت بڑا فساد ہو جائے گا اب اللہ کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں یعنی مہاجرین شروع میں محمد نے جتنے بھی قافلے لوٹے تھے وہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا ان کے تھرو لٹوائے تھے بیس بندے کبھی ادھر بھیج رہا ہے چالیس بندے کبھی ادھر بھیج رہا ہے ستر بندے کبھی ادھر بھیج رہا ہے تو کن کو بھیج رہا ہے جو مہاجرین ہیں جن کو وہ مکہ سے ساتھ لے کے آیا ہے شروع میں اس نے انصاری لوگوں کو نہیں بھیجا اگر آپ کوئی بھی سیرا پڑھیں تو شروع کے جو کافلے لوٹنے والی گیم ہے وہ محمد نے مہاجرین سے کروائی ہے ٹھیک ہے اور اللہ کہتا ہے نصرت بھی انہی لوگوں کی ہے یہی سچے مومن ہے اب سچے مومن کی نشانی کون سی ہوگی جو محمد کے کہنے کے اوپر کافلے لوٹنے جا رہے ہے جو محمد کے کہنے کے اوپر لڑائی کرنے جا رہے ہے وہ سچا مومن ہے اس کے لیے ہی مغفرت ہے اور رزق بھی ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم میں سے ہی ہیں اور رحمی رشتے دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لیٹر آن ہجرت کی ہے مکہ سے محمد کے ساتھ محمد کے ٹائم میں جس ٹائم میں محمد نے ہجرت کی اس ٹائم میں نہیں کی بعد میں کی ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تمہارے ہی ہیں ٹینشن نہیں لو گیم سیٹ ہو رہی ہے تمہاری سو یہ دیکھیں ایک کانٹیکسٹ بلڈ ہو رہا ہے آپ سٹیپنگ سٹون چڑھتے جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں پہلی آیتیں لڑائی صرف اس سے کرو جو تم سے کرے ورنہ لڑائی نہ کرنا دوسری آیتیں تھوڑا سا آپ کو جرنلائز کرنے کی کوشش کی یہاں پہ آگے کہا جو لڑائی کر رہا ہے وہی صحیح مومن ہے اصل مومن ہے ہی وہ these are the stepping stones تبھی جہاد کو ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے top of all the pillars کہا گیا ہے سب سے اونچائی کہا گیا ہے یہ سٹیپنگ سٹونز ہیں جو چڑھ رہے ہیں سوری oh, سوری دو آیتیں اور بھی ہیں وہ پڑھ لیں نہیں یہاں پہ ختم ہوگی سیونٹی فائیو پہ ختم ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس چیپٹر نمبر تھری کی آتی ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ چیپٹر نمبر تھری جو ہے وہ بائی ریولیشن اگر دیکھیں تو وہ نائنٹیتھ سورہ ہے قرآن کی ٹھیک ہے نائنٹیتھ اگر ہم اس میں دیکھیں تو اے مسلمانوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی کانٹیکچلی دیکھا جائے تو یہ آیت بھی آپ کو بڑی حد تک ڈیفینسو فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر یہی بات ہے کہ slowly and gradually game change ہوتی ہے اگر ہم اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے <laughs> کیا ہے جی کدھر گیا یار اس کا کانٹیکس کیا تھا میں بھول گیا یہ یہ آیت اللہ کی جانب سے رسول اور مومنین کے لیے ایک وعدہ ہے کہ اہل کتاب ان پر غالب نہیں آئیں گے اور یہ ان کے خلاف مدد کی جائے گی انہیں ان کی طرف سے سوائے بہتان اور تحریف کی اذیت کے سوا کوئی بگاڑ نہیں ملے گا اور یہ رہا انجام وہ مومنوں کے لیے ہی ہوگی اور یہ بھی کہ ضرر نہیں پہنچائیں گے البتہ وہ تمہیں اس کے ساتھ دیں گے جو تمہیں سنائیں گے اچھا یہ باقی کا نیچے لکھا ہوا ہے یہودیوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ اچھا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ محمد جب مدینے میں آیا تھا تو شروع شروع میں اس نے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے اور یہودی شروع میں اس کے ساتھ ملے بھی لیکن جب محمد نے عجیب عجیب باتیں کی تو یہودی نے کہا یار یہ تو ہماری تورا کے بارے میں بات نہیں کر رہے تو پٹ سیدھی بات کر رہا جو کہ ہماری تورا سے مل نہیں رہی تو سب سے زیادہ محمد کو یہودیوں نے ہی کیا دس از ریالٹی کیونکہ یہودیوں نے تورا میں سے دیکھ دیکھ کے محمد کو بتایا محمد تو جھوٹ بول رہا ہے محمد تو جھوٹ بول رہا ہے محمد تو جھوٹ بول رہا ہے اور محمد کو سب سے زیادہ ایکسپوز کیا ہی یہودیوں نے جس کی وجہ سے آج تک قرآن و حدیث کے اندر یہودیوں کے خلاف لڑائی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے chapter number three number one forty کہتی ہے کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف نماز روزہ کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی ڈنگرو نہیں ہوگے حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کہ کون واقعتا جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ کا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم اگر جہادی نہیں ہو جنتی نہیں ہو سکتے نا امیجن دیٹ اگر تم جہادی نہیں ہو تو جنتی نہیں ہو سکتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے دماغ سے جہاد کا سوچا بھی نہیں کیا تو نہیں ہے آپ نے لیکن سوچا بھی نہیں کہ اگر موقع ملے گا تو میں جہاد کروں گا تو آپ نفاق کی ایک برانچ پر مرو گے اور جہنم میں جاؤ گے یعنی کہ منافقت میں مرو گے جہنم میں جاؤ گے اور قرآن کی چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر ہنڈریڈ قرآن کے اندر ابے ڈنگر مسلمانوں ہلو تم نے سمجھا تھا جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمانا ہے کہاں پہ کہ تم جہاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو لڑائی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اللہ نے جو تمہیں لڑنے والے ہیں لڑتے ہو کہ نہیں لڑتے ہو اور آگے اللہ کیا کہتا ہے تو تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے اس سے ملاقات ہوتی سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے محمد اس کے سوا کچھ نہیں بت ایک رسول ہے آگے اصل آیت اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے وقت مقرر ہے موت کا جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے جنگ کی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں تکلیفیں بھی سہی جو ان پر آئی انہوں نے ہمت نہیں ہاری نہ انہوں نے کمزوری دکھائی نہ ہی باطل کے آگے نہ ہی باطل کے آگے سر جھکایا اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابر لوگ چاہیے اللہ کو ایسے ہی اسٹیڈ فاسٹ لوگوں سے پیار ہے اللہ ایسے ہی لوگوں سے پیار کرتا ہے کیسے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں اللہ ان کو پیار کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے موت تو سب کو آنی ہے موت تو سب کو آنی ہے وقت مقرر ہے تمہیں دنیا کی چیزیں چاہیے میں دنیا میں دے دوں گا لیکن آخرت کا اجر کسے چاہیے آخرت کا اثر جسے چاہیے وہ نبیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اللہ کی راہ میں نبیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے اللہ کی راہ میں وما کانا اور ان کا تو ہر مرحلے پہ یہی کول ہوتا ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں اے رب ہمارا بخش دے ہمارے گناہ اور ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا تو اسے معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے ہمارے قدموں کو جما دے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر ہمارے قدم جما دے کافروں کے مقابلے میں یہ قرآن چیپٹر نمبر تھری بول رہا ہے اور ان لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا کا ثواب بھی دیا آخرت کا ثواب بھی جو کہ بہت ہی عمدہ ہے پپو پپو بچیاں بہترین قسم کی نہریں ایمان والو اگر تم ان لوگوں کا کہانا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے تم نامراد ہو جاؤ گے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہی ہے وہی سب سے بڑا مددگار ہے ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اللہ دوسری آئے ٹیرر کی ٹیرر ہے we will cast terror into the heart who disbelieve ہم ٹیرر ڈالیں گے ان کافروں کے دلوں میں اس سبب انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جن کا حق کے کوئی سند نہیں اتری ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ یہاں پہ اب کیا کہہ رہا ہے ان آیتوں کو سارا پیچھے سے ہم نے پڑھ لیا ہے آپ نے سن لی ہے آپ نے اللہ ٹیرر کیوں پھیلا رہا ہے ان لوگوں کے دلوں میں تمہارے تھرو کیونکہ یہ مشرق ہیں کیونکہ یہ مشرق ہیں یہ ایسی چیزوں کو خدا مان کر بیٹھے ہیں جن کو اللہ خدا نہیں کہتا تو اللہ ٹیرر کیوں پھیلا رہا ہے بیکوز دیز پیپل آر مشرک کئی خداؤں کو ماننے والے یہ مشرقین ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ ظالم لوگ وہ ہیں جو جہنم میں سڑ رہے ہیں اور سڑیں گے اور اس دنیا میں اللہ ان کے دلوں میں ٹیرر پھیلا رہا ہے کیوں کیونکہ یہ لوگ مشرق ہیں فل سٹاپ اور کچھ نہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے والا کا تم اچھا اور اللہ نے تو تم سے وعدہ کر لیا ہے جو پورا کر دیا ہے جبکہ تم ان کو تہ تیخ کرتے ہو ختم کرتے ہو اللہ کے حکم سے یہاں تک کہ جب ڈھیلے پڑ گئے لوگ امر میں تم نے جھگڑا کر دیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جب تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے تم میں سے وہ بھی جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی جو صرف آخرت کی طرف گا رہے اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا اس کی طرف تاکہ تمہیں آزمائش کر سکے لڑائی کی طرف موو کیا تھا تمہیں تمہیں قتل و قتال پسند نہیں تھا جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ تم نے نامرادی اور کام میں جھگڑا ڈال دیا اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا کہ تمہارے ہاتھوں سے میں مرواؤں گا ان لوگوں کو لیکن جب تمہارے ہاتھوں سے اللہ مروانے لگ گیا ان کو ان مشرقین کو اس وقت تم نے آپس میں جھگڑا کر لیا کہ نہیں مارنا ان کو قتل نہیں کرنا ان کو قتل نہیں کرنا تم نے کیوں نہیں قتل کرنا تمہاری اللہ نے کہا تھا تمہارے ہاتھوں قتل کروائے گا اب تمہارے ہاتھوں جب قتل کروا رہا ہے تو تم پیچھے بھاگ رہے ہو تمہیں دنیا پسند آ رہی ہے تمہیں دنیا کی خوشیاں پسند آ رہی ہیں آگے چلتے ہیں 153 اور یاد کرو جب تم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اوہد کا واقعہ آ گیا اور کسی طرف مر کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے تو اللہ تعالیٰ تم پہ غم کے بعد غم غم مسلسل ڈالتا جا رہا تھا نہیں ڈال رہا تھا تمہیں کتا بنا رہا تھا بیسیکلی تم غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا نہ اس کی تکلیف پر جو تم پر آن پڑے گی اور اللہ باخبر ہے اب یہ عہد کا واقعہ تھوڑا سا آرل ہے یہاں پہ عہد میں مسلے مسلوں نے جب پہلا اٹیک کیا کافر جو ہیں ان کی فوج جب ریورس ہوئی تھوڑی سی بیک ہوئی تو محمد نے ایک پہاڑی کی ایک دوسری چوٹی کے پیچھے کچھ فوجیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ فوج نے دیکھا کہ نان مسلم بھاگ رہے ہیں تو کمینے تو تھے بذات تو تھے یہ لوگ مسلم انہوں نے کہا مال غنیمت لینی ہے یہ بھاگ نکلے حالانکہ محمد نے کہا تھا جب تک میں اشارہ نہیں کروں گا یہاں سے بھاگنا نہیں ہے یعنی آگے نہیں آنا تم نے یہاں پہ ڈیفینس کرنا ہے تو قریش مکہ کا ایک دوسرا گھوڑے والا ایک گروپ تھا جو کہ اس سائڈ سے اٹیک کرنا تھا اس نے اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے نکل آئے ہیں یہ جو تیر انداز دستے ہیں یہ آگے نکل گئے ہیں مال غنیمت پانے کے لیے انہوں نے وہاں سے اٹیک کیا یہ وہ جگہ جہاں پہ محمد کے دو دانت بھی ٹوٹ کے زمین پہ گرے اور محمد کا خون نکلا ایک کسن پڑا محمد کے منہ پہ اور جس کو ہزاروں مردوں کی طاقت دی گئی تھی سیکس کے لیے سیکس کر کر کے اس نے مسلمان بنانا تھا لڑکیوں کو وہ اپنے دو دانت عہد میں تروا بیٹھا یہ اس کے بارے میں آئے تھے آگے چلتے پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پہ اطمینان نازل کیا کیسا اطمینان نازل کیا کہ ایونچولی تم لوگ بچ بچا گئے ٹھیک ہے اور اللہ کیا کہتا ہے میں بزنس بن رہا ہوں یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو آپ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ان سے کہہ دیجئے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا تھا مقدر میں وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کے رہتے اب کچھ مسلمانوں نے کہا کہ یار محمد کیا تو ہمیں لڑائیاں کروا کروا کے مروا رہا ہے پہلے تم نے چار کافلے ڈبائے پھر تو نے بدر اس کی وجہ سے بدر ہو گئی بدر کے بعد پھر تو نے قافلے لٹوائے ایک قلعہ لٹوایا اب عہد ہو گئی ہمارے قتل و قتال کروا رہا ہے یار ہم نے ساری زندگی ایسی حرکتیں نہیں کی ہم لوگ اپنے خداؤں کی پوجا شوجا کرتے ہیں اس کے بعد ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں مال اٹھاتے ہیں یہاں سے کہیں اور لے جا کے بیچ دیتے ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں پہ لا کے بیچ دیتے ہیں یار ہم لوگ لڑاکے نہیں ہیں محمد ہمیں کیوں مروا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے ابے تم لوگ گھر میں بھی ہوتے یا کسی اور جگہ بھی ہوتے تو تم لوگ وہاں پہ بھی مرتے کوئی ٹینشن نہیں ہے جنگ میں جا کے مرو گے جنت کے باغات ملیں گے جیسا کہ میں نے پہلے دکھایا ہے اور یہاں پہ جا کے گھر میں بھی رہو گے تو مرنا تو تم نے ہے ہی ہے لیکن اگر جنگ میں مرو گے تو میں تمہیں بہترین چیزیں دوں گا بات کی بہترین چیزیں دوں گا بات کی یہ اللہ بتا رہا ہے دیکھیں میں ابھی قرآن سے نہیں ہٹ رہا آپ کے سامنے میں کانٹیکس میں پڑھتا جا رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ بیچ میں چیزیں پڑھ رہا ہے اور تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تھے اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر چکا ہے ابھی محمد کو لوگ چاہیے ابھی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اللہ کہے گا مجھے تم لوگ چاہیے ہی نہیں ہوں لیکن ابھی عہد کی جنگ ہے مسلمان ابھی بھی کم ہے اس آیت کو یاد رکھنا چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 155 کو یاد رکھنا چیپٹر نمبر تھری کی آیت 155 کو یاد رکھنا جب ہم چیپٹر نمبر نائن میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ اللہ انہیں معاف کر رہا ہے کر رہا ہے لیکن لیٹر آن اللہ اس فور کو ختم کر رہا ہے اسی وجہ سے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ایبروگیٹڈ ہے کیوں ایبروگیٹڈ ہے چیپٹر نمبر نائن کی وجہ سے ہے یہ تفسیر ابن کثیر ہے ٹھیک ہے لیکن میں ابھی اس کو نہیں پڑھتا اس کو بعد میں پڑھیں گے جب ہم نائن میں جائیں گے تو اس میں آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ نے کیسے اس کو ایبروگیٹ کیا آگے چلتے ہیں آیت نمبر چیپٹر نمبر 3 کی ہی آیت نمبر 167 سے 169 کے اوپر دیکھتے ہیں اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی اب منافق لوگ کون ہیں منافق لوگ اصل میں مسلمان ہوتے ہیں منافق لوگ ان ریالٹی مسلم ہیں لیکن کون سے مسلم ہیں لوگ کہتے ہیں یار جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے جھوٹ بولتے ہیں قرآن سے پوچھا منافق کون ہے ان منافقوں سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا ایٹ لیسٹ دفاع کرو اب مجھے بتاؤ یہ آیت منافق کس کو کہہ رہی ہے جو آفینسو جنگ نہیں کر رہے ہیں منافق کسے کہہ رہے ہیں جو اوفینسو جنگ نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق منافق کون ہے وہ جو اللہ کا احکام نہیں مانتا وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ جو روزہ نہیں رکھتا نہیں منافق وہ ہے جو جہاد نہیں کرتا آگے سے بھر کر یا کم از کم بیئر منیمم ڈیفینڈ نہیں کرتا مجھے مسلمان جو ابھی آ کے پہلے کہہ رہے تھے انڈین مسلمان دو تین جو جڑے تھے اور نفیس اور عبید نے ان کا کلیا گرم کیا وہ کہہ رہے تھے کہ یار آگے سے بڑھ کے تو لڑائی کرنی نہیں ابھی ہم چیپٹر تھری کے اندر ہیں ٹھیک ہے نائنٹی چیپٹر ہے قرآن کا ریولیشن کے مطابق ابھی ایک سو تیرہ تک جانا ہے ہم نے یہاں پہ اللہ نے گیم چینج کر دی ہے اگر تم آگے سے بھر کر لڑائی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تو بھائی تم منافق ہو تم منافق ہو فیضو بھائی کیا یہ آیت کسی صورت میں نظر آتی ہے آپ کو کہ یار یہ ڈیفینس کے لیے یا اللہ کا جہاز صرف ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے کیا کسی صورت میں آپ کو اس کا فیل ہو رہا ہے مجھے تو نہیں فیل ہو رہا بھائی میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں اس کا جواب کھانا کے بعد دوں گا کھانا کھاتے رہو میوٹ رکھو پھر بولو میں تم سے پوچھ نہیں رہا تھا میں فیضو سے پوچھ رہا ہوں یہ جواب میں دوں گا یہ جواب میں دوں گا تو پھر دو یار کھانا بعد میں کھانا میں آگے چلا گیا پھر میں بات نہیں کروں گا then I will move forward okay مت دو ہاں جی متو صدیقی جی آپ نے بولنا مسلمان ہیں آپ ہاں جی۔ ہاں جی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں تو اس کے مطابق یہ میں آپ کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ادھر ادھر مطلب ہے نا میں پہلے مطلب ہے کہ مسلمان تھا بیس ستائیس سال میرے کو ہو گیا میں مطلب ابھی یہ یونیفیکیشن کی گیٹ لاسٹ مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے مجھے مسلمان چاہیے بھائی جو مسلمان ہیں وہ آئے جو نان مسلم ہیں وہ نہیں آئے منافق لوگ میں سب ریلیجن کو مانتا ہوں یونیفیکیشن کرتا ہوں سالہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی تم سے get lost don't come to my channel جاؤ جا کے یونیفیکیشن کرو نیا قرآن لکھو پھر آنا میرے پاس اسٹوپڈ سیکولر انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے کس کے قریب ہیں یہ کفر کے یہ منافق لوگ ہیں یہ کفر ہو گئے ان کو کفر یہ کفار ہو گئے اور یہ وہ لوگ ہیں خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ ہوتے ارے یہ لوگ لوگوں کہہ رہے ہیں یار مت جنگ میں جاؤ یہ امن پھیلا رہے ہیں سالے کتے کافر ہیں یہ سالے یہ سالے کتے کافر ہو گئے امن امن کرتے ہیں یہ انہیں کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو امن امن کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہے امن امن کرو یہ کافر ہے سالے قرآن کہہ رہا میں نہیں نہیں نہیں کہہ رہا امن امن امن کرنا کھیلنا اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ ہوتے نبی انہیں کو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر تو دکھاؤ تم اپنی جان سے موت کو نہیں ہٹا سکتے گھر میں بھی رہو گے تو مر سکتے ہو یہ دیکھو اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہیں بلکہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں وہ زندہ ہیں اللہ نے ان کو جنت میں زندہ رکھا ہوا ہے پاگلو تمہارے لیے مرے ہیں اللہ کے لیے نہیں مرے ہیں اللہ ان کو کھانا کھلا رہا ہے اللہ ان کو پپو بچیاں دے رہے جو جہاد میں جہادی شہید ہو رہے اللہ ان کو پپو بچیاں دے رہے اللہ اس کو رزق دے رہے اپنے پاس سے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کو مانتے ہو نا اب مجھے حدیث دکھاؤ گے کوئی حدیثیں جو دکھانی تھی وہ میں نے پہلے دکھا دی ہیں تاکہ تم لوگوں میں جا کے جلیبی نہ بناؤ اب قرآن ہے کو جھوٹا ہے اللہ تعالی یہاں پہ جھوٹ بولتا ہے قرآن تو ہمیں پیس سکھاتا ہے کدھر ایک دو آئیتے لالا کے گیم بناتے ہو سو آئیتے دکھا رہا ہوں اسٹیپنگ سٹونز ابھی ہم پیک آف جہاد پہ نہیں پہنچے ابھی بھی ہم جہاد کو بیسکلی سمجھ رہے ہیں پیک آف جہاد پہ بھی تک نہیں پہنچے جہاد بزاتے خود دین کا پیک ہے دین کا ٹاپ ہے پہاڑی کی چوٹی ہے کیمل کا ہمپ ہے ابھی ہم اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر تھری کی آیت نمبر ون نائنٹی فائیو یہ کیا کہتی ہے تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے دونوں لوگ جنہوں نے میری راہ میں ایزیں پہنچی گئیں اور جنہوں نے میرے لیے راہ میں جنگ کی ہے اور اپنی جانیں دی ہیں میں لازمن ان سے برائیوں کو دور کروں گا اور لازمن داخل کروں گا ان ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس اور وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے اللہ بہترین بدلہ کیا دے رہا ہے ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے یہ پیس ہے آؤ میری راہ میں جنگ کرو اور اپنی جانیں دو اللہ بول رہا میں تو نہیں بول رہا اور وہ اگر جان دو گے تو اللہ انہیں ایسے باغوں میں ڈالے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں چیپٹر نمبر تھری میں ابھی بھی لڑائیاں ختم نہیں ہوئی چیپٹر نمبر کی آیت نمبر تیرہ سے سولہ پڑھتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یسرب اب تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں چنانچہ تم لوٹ جاؤ ان میں سے ایک گروہ نبی سے زیادہ طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمارا گھر محفوظ ہے حالانکہ وہ غیر محفوظ تھے وہ تو جانتے ہی نہیں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار ہمارے گھر خالی رہ جائیں گے محمد ہم سارے تیرے ساتھ نکل پڑے ہیں یار کیا ہو گیا تو یہاں پہ کوئی اٹیک کر دے ہم ہم سارے سارے سارے چلے چلے جائیں گے ڈو یو تھنک کہ جائیں لڑائی کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں کون ہے اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے مدینہ کی طرف سے پھر مطالبہ کیا جاتا فتنا کا تو وہ اسے قبول کر لیتے اس میں بالکل توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا مگر بریفلی اگر مدینہ پہ اٹیک ہو جاتا پھر یہ واقعی نکل آتے ہے نا ڈیفینس کہاں ہے محمد اس کا مطلب ہے مدینہ سے باہر جا کے لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں گے گھروں کو ڈیفینڈ کریں گے مدینہ پہ کوئی اٹیک کر لے تو آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے حالانکہ اس سے قبل کہ وہ اللہ سے وعدہ کر چکے ہوئے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے اور اللہ کے کیے گئے اوت بازی کی پرس نہیں ہونے دیں گے حالانکہ انہوں نے اللہ سے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں پیٹھ دکھائیں گے لیکن پیٹھ دکھا رہے ہیں اب جا نہیں رہے محمد تیرے ساتھ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تم لوگ موت یا کتال سے بھاگ رہے ہو تو بھاگو تب بھی زندگی کا کوئی بھی ساز و سامان تمہیں فائدہ نہیں دے گا مگر تھوڑا سا so what is happening in these four verses in چار آیتوں میں کیا ہو رہا ہے محمد نے مسلمانوں کا آؤ میرے ساتھ نکلو چلو آؤ ہم نے لڑائی کرنی ہے وہاں پہ جا کے ٹھیک ہے انہوں نے کہا یار محمد ہم تیسرا چلے جائیں گے تو ہمارے گھروں کی ڈیفینس کون کرے گا یہاں پہ جو اٹیک آ جائے گا ہم اس کو کس طریقے سے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہوا کیا ہے اللہ کیا کہتا ہے ابے یہ لوگوں کو اگر مدینہ میں اٹیک ہو بھی گیا نا تب بھی شاید یہ لوگ نہ نکلے لیکن ان لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا محمد تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا اب یہ وعدے سے کیوں پھر رہے ہیں کیا یہ ڈیفینسو پوزیشن ہے ڈیفینسو پوزیشن تو وہی ہے کہ اگر مدینہ پہ اٹیک ہو رہا ہے پھر وہ ڈیفینس نہ کرے تو آپ منع کرو یہ سارا اوفینسو گیم چل رہی ہے یہاں پہ اٹ از آل اوفینسو محمد مدینہ سے باہر نکل کے اوفینسو گیم پلان کر رہا ہے اس کی تفسیر ہے لیکن میں نہیں جاؤں گا اس کے اندر تفسیر میں نے کھول کے رکھی ہوئی کوئی مومن آ کے ہمیں اعتراض کرے گا تو ہم دکھا دیں گے لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے آگے چلتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 33 پہ چلے جاتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کے بعد 33 تھری آتی ہے جو کہ بور نہ ہو رہے ہو لیکن اگر ہم نے جہاد اور قتال کو سمجھنا ہے تو ہمیں ان تمام آیتوں کو جب تک کانٹیکس میں لے کے نہیں چلیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے میرے ساتھ بیک سٹیج پہ کوئی سلیم نامی بندہ جڑا ہے لیکن اس کا کیمرہ اور مائک جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے کنیکٹ کر لے گا تو میں اسے ایڈ کر لوں گا ورنہ میں نہیں کر سکتا محمد سلیم تمہیں کہہ رہا ہوں تو ہمیں ان کو لے کے چلنا پڑے گا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے ٹیبس پہلے سے کھول کے رکھے ہوئے ہیں ان تمام آیتوں کے اوپر میں مختلف ڈیبیٹس کے اندر کچھ آیتیں اس ٹائپ کی پرزینٹ کر چکا ہوں دکھا چکا ہوں ان لوگوں کو آپ لوگوں کو لیکن وہ ڈبیٹ کے کانٹیکس میں پرابلم یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے کانٹیکس میں میں ایک ایجوکیشنل ویڈیو وائز آپ لوگوں کو سکھا نہیں سکتا ہوں آج کی سٹریم کی اگر آپ نوٹس بنا لیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جہاد کے اوپر چھوٹے موٹے کے ساتھ نہیں بڑے سے بڑے اور اس کی ہر جلیبی کو آپ پکڑ سکتے ہیں قرآن کے ذریعے اگر آپ یہ والی آیتیں رٹ لیں قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 17 کیا بولتی ہے 33 کی چیپٹر نمبر 33 بھی آ چکے ہیں آپ کہیے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے نقصان کا تو محمد اب دھمکی کیا دے رہے ہیں قرآن کے اندر اللہ دھمکی دے رہے وہ ایک کنجرو تمہیں کوئی روک سکتا ہے اللہ سے اللہ سے بچا سکتا کوئی اگر اللہ تمہارا ارادہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی نہیں روکا سکتا اور اگر وہ تمہیں رحمت کرنے کی کوشش کرے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار آگے آئے اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے کہ ہماری طرف واپس آ جاؤ وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر بہت تھوڑی کے لیے دیکھیں کچھ لوگ امن پسند لوگ ہیں وہ نہیں جنگ میں جانا چاہتے محمد انسائٹ کر رہا ہے تم جنگ میں نہیں نہ جاؤ گے اللہ کہر دے گا جنگ میں جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا جنگ میں نہیں جاؤ گے اللہ کہر دے گا تو لہذا جو مسلمان جنگ کی طرف نہیں جا رہا اللہ دے گا اس کو اللہ اس کو منافق کہتا ہے جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا اللہ کہتا ہے تو منافق ہے جہنمی ہے کافر ہے انلس تو توبہ کر لے اور جنگ کی طرف آ جائے اے مسلمانوں تمہارا ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہے یعنی کنجوس ہیں سالے ساتھ نہیں دے رہے تمہارا جب خطرہ پیش آتا ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ آپ کی طرف تاک رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں گردشیں کر رہی ہوتی ہیں اس شخص کی طرح جس پہ موت کی غشی تاریخ ہو گئی ہے مگر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ چر دوڑتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے لالچ کرتے ہوئے مال کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کے امال ضائع کر دیے تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یار جب یہ تم غزوات کر کے لڑائیاں کر کے مال لوٹ کے گھر آ جاتے ہو اس وقت تو کہتے ہیں جی ہمیں مال میں سے حصہ دو لیکن جب لڑائی کرنے جانا ہوتا ہے تب یہ جاتے نہیں ہیں تو ان کے سارے عمل جو ہے نا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے ضائع کر دیے ہیں ختم ٹاٹا بائے بائے کر دیے دس از ہاؤ اللہ اب اس وقت انسائٹ کر رہا ہے اپنے لوگوں کو لڑائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے جس نے بولنا ہوگا مائک انمیوٹ کر کے بولے بیچ میں بلا وجہ مائک شور نہ لائے جب بولنا ہوگا جس ٹاپک پہ بولنا ہوگا وہاں پہ بول لے وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں اور اگر لشکر حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں ہی رہ لیں اور اگر وہ تمہارے اعتماد رہتے تو قتال بھی نہ کرتے مگر تھوڑا سا اللہ کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں اگر لشکر سامنے آئیں گے تو صحرا میں چلے جائیں گے تم ایسا لڑائی نہیں کریں گے جب تم ان کو لے کے نکلو گے بھی لڑائی کے لیے تو تم ایسا لڑائی نہیں کریں گے بلکہ سہرا میں بھاگ جائیں گے سالے یہ منافق لوگ ہیں جہنمی ہیں ان کو میں سخت ترین عذاب دوں گا chapter number three chapter number thirty three chapter number three کی کنٹینیوشن کر رہا ہے کنٹینیوشن کر رہا ہے چیپٹر نمبر تھری کی ٹھیک ہے دو مسلمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں جس بارے میں روکنا ہوگا روک لیجئے گا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اب دیکھیں یہ جو آیت مسلمان ہمیں دیتے ہیں نا لقت کان اور رسول اللہ اسوت الحسن یہ کس کانٹیکس میں آ رہی ہے آپ اس کا کانٹیکس سمجھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ بہترین نمونہ محمد کی کتال لڑائیوں کے رمضے میں آ رہا ہے دیکھیں ابھی ہم نے لقت کان رسول اللہ اسوت الحسن تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے وہ کس کانٹیکس میں بتایا جا رہا ہے ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے کانٹیکس چل رہا ہے لڑائی مار کتائی کا کت پنے گا اور جو لڑائی نہیں کرتا جو لڑائی نہیں کرتا وہ جہنمی ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو محمد کا جو بہترین نمونہ ہے وہ کس سلسلے میں ہے وہ سلسلہ کیا ہے وہ سلسلہ ہے لڑائی کا سلسلہ کتال کا سلسلہ کس سلسلے میں محمد ایک بہترین نمونہ ہے یار مسلم صاحب آپ نے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے مائک کو میوٹ کریں پلیز اگر نہیں بولنا ہے تو بولنا ہے تو بولیں آپ یہ جو آئے دکھا رہے ہیں جی اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میوٹ کر کے سنیں نہیں وہ تو میں یہ سوال ہی نہیں بنتا آپ کا سیدھا سوال کریں جو آپ نے کرنا لکھا ہوا ہے ہندوؤں کی ایک آیت نکال دیں بائبل میں سے ڈھونڈ کے لائیں پہلے پاگل کا بچہ سالہ جو بتا رہا ہوں اس کو چھوڑ دو کسی جگہ پہ لکھا ہی نہیں وہاں ہندو بائبل میں ایک آیت نہیں ہے ہندو کے بارے میں وہاں پہ کوئی ہندو نہیں تھا اور یہ جو اولڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ ہندو کوئی نہیں تھا اسرائیل کے ارد گرد نو ہندو کوئی ہندو کا بات نہیں ہے وہاں پہ بکواسی پاگل کے بچے جب آپ نے میرے ٹاپک پہ بات کرنی ہوگی کر لینا Old Testament is all about Israel اور اس کے گرد و نما کے علاقے جس کو خدا نے کہہ دیا ہے تمہاری جگہ ہے اس جگہ کے لیے وہ لڑتے رہے ہیں اینڈ آج بھی یہودی اسی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کو واپس لے رہے ہیں گاڈ بلس اسرائیل اسرائیل بے شک یہودی واپس لے گا اور مسلح امب نہیں پٹ سکتے اور اسرائیل واپس ان کی کنٹری لے گا اپنی کنٹری واپس لے گا پوری کی پوری لے گا ایک ایک سپیس لے گا ایک ایک انچ واپس لے گا Israel God bless Israel I am standing with Israel Old Testament ساری کی ساری اسرائیل اور اس کے ارد گرد کی لڑائیوں کے بارے میں ہے it is their fatherland جس طریقے سے Hindustan is the motherland of Hindus same is the case Israel is the fatherland of یہودی وہ انہوں نے واپس لینی ہے آئی اسٹینڈ ود دم جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس سے ہمیں وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا اس واقعے کا بھی کسی طرح میں اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان اور فرما مداری کا اہل ایمان جو مرد لوگ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کس چیز کا وعدہ لڑائی کرنے کا جو لوگ لڑائی میں گئے محمد کے ساتھ لڑائی میں گئے محمد کے ساتھ بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں انہوں نے ہر کوئی تبدیلی نہیں کی لگے ہوئے کت پنا کرنے دنیا کے اوپر تباہی کرنے محمد کے مرنے کے بعد بھی یہی ساری آیتیں لے کے چلتے رہیں گے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی پورا کا پورا بدلا دے گا اور منافقین کو چاہے گا تو عذاب دے گا ابھی منافق کون ہے جنہوں نے بات جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی جو نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں گئے کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں جو نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے وہ کن منافق ہیں تو اللہ کہتا ہے ابھی چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے گا یہ کون سی آیت ہے چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 24 ابھی ہم نے چیپٹر نمبر 3 کی ایک آیت پڑھی تھی 155 اس میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ اللہ منافقوں کی توبہ قبول کر لے گا 33 تھری کی ٹوینٹی فور میں بھی اللہ منافقوں کو فور کر دے گا ٹھیک ہے ہے لیکن چیپٹر نمبر میں اللہ کہتا ختم اب تم طاقت طاقت میں آ چکے ہوئے ہو اب اب بہت ہے نہیں فنش اب منافق جو ہے جہنم میں جائے گا میں ان کی توبہ بھی قبول نہیں کروں گا اللہ کی بغیرتی بھی مسلمانوں کی طاقت یعنی کہ لوگوں کو زیادہ ہوتے ہوئے چینج ہو جاتی ہے فار بھی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس آتا ہے chapter number sixty chapter number sixty میں صرف ایک ہی آیت ہے جو کہ لڑائی کے بارے میں ٹھیک ہے چیپٹر نمبر سکسٹی کی جو آیت ہے وہ کہتی ہے اے اہل ایمان تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دشمنی کون رکھ سکتا ہے مگر اللہ کہتا ہے میرے دشمنوں کو تم ان سے دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو حالانکہ تو انہوں نے انکار کیا تھا اس حق کا جو تمہارے پاس آیا وہ رسول کو اور تم لوگوں کو صرف اسی بنا پہ جلا وطن کرتے تھے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے رب پہ اگر تم نکلے تھے میرے رستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوائی کرنے تمہیں انہیں خفیہ پیغام بھیجتے ہو محبت اور دوستی کے تم مکہ والوں کو محبت اور دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو تم جسے چھپاتے ہو اللہ خوب ظاہر کرتا ہے محمد نے ایک سیکرٹ پلان بنایا ہے مکہ کو فتح کرنے کا محمد نے سیکرٹ پلان بنایا ہے اور وہ مکہ کو اٹیک کرنے کے لیے ایک پوری فوج تیار کر رہا ہے وہ جو فوج محمد تیار کر رہا ہے اس فوج کے پیچھے وہ بتا نہیں رہا کہ میں فوج تیار کر رہا ہوں اب مدینہ میں ایک شخص ہے جس کا پورا خاندان مکہ میں ہے اس کے بیوی بچے مکہ میں وہ مکہ والوں سے دوستی رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کے بیوی بچے بچوں کو وہ کچھ نہ کہہ دیں کسی نے اس کے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہا تھا اس کے دل میں تھا کہ کہیں نہ کہہ دیں اس نے خط لکھ دیا ان کو محمد نے وہ خط اچک لیا رستے میں اب محمد کیا کر رہا ہے آفینسو گیم پلان کر رہا اور ان کو پتا بھی نہیں لگنے دے رہا جی جناب سچ از بیس صاحب آپ کے محمد صاحب یہ مکہ میں آفینسو پلان چھپے چھپے کیوں کر رہے ہیں جی سچ از بیس صاحب جی سر ہاں، جی تو میڈم بھائی جی سر آپ کو تو پتا ہی ہے اپنی نالج کے بارے میں ہے نا اور سر بات سنیں اگر آپ نے کسی کو لے کے آنا ہاں۔ تو لے کے آ جائیں یہاں پہ وہ کچھ نہیں لے کے آنا لے کے آنے والی بات نہیں کر رہا ہوں میں بس یہ بول رہا ہوں جیسے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کیوں آئے ہیں اسوت الحسنہ نہیں ہے میں نے کب مطلب، کیا اسوت الحسنہ نہیں ہے میں نے کہا ان کا اسوت الحسنہ جو ہے وہ لڑائی کے معاملے میں ہے میں نے کب کہا کہ نہیں ہے معاملے میں اینڈ آف دا ڈے مطلب آپ کا کہنا یہی ہے نا جو آپ ہمیشہ یار ابھی جو میں آیت رہا ہوں اس کی بات کریں محمد یہ لڑائی کے لیے اٹیک کے لیے گیم کیوں بنا رہ لڑائی کے لیے گیم کیوں بنا رہے ہیں چھپ چھپ کے لڑائی بنا رہا ہے اپنی فوج بنا رہا ہے ان پہ لڑنے کے لیے کیا کہتے ہیں سر اوفینسو لڑائیاں ختم ہوئی ہیں کہ شروع ہوئی ہیں یہاں پہ یہوشی کا پورا چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے پورے پورے علاقے ہندوؤں کے برباد کر دیے یہوا نے آپ پاگل کے بچے ہیں جب آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا تو پڑھ لیجیے گا پھر آ جائے گا پاگل کا بچہ سالا Ammonites and Midianites had nothing to do with Hindus Ammonites and Midianites ایک ڈفرنٹ قوم تھی جو کہ لوت کی اولاد میں سے تھیں اور ایڈلٹری کی اولاد میں سے تھیں جنہوں نے جو گیم ڈالی تھی اگر ہندو میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس قسم کی گیم ڈالے گا تو میں اس کے خلاف بھی کھڑا ہوں گا ایبسلیوٹلی سو دس از دا ریالٹی جب آپ لوگوں کا امب کا پتا نہیں ہے تو بکواس کرنے کیوں آتے ہیں سالے کتوں کے بچوں جاؤ گیٹ لاسٹ کسی مسلمان کو جو میں آج کا ٹاپک بتا رہا ہوں اس کے اوپر اگر ہمت ہو تو آ جائے ورنہ آج کے ٹاپک پہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بات نہیں کر سک رہا not a single Muslim is talking about the topic that I'm I'm showing. wasting my time جتنی دفعہ بھی میں ایڈ کرتا ہوں میں صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اچھا جی آگے چلتے ہیں سر میرے خیال میں کہ مسلمان تو آئیں گے یہ کون آیا جی شاہین جی آپ مسلمان ہیں جی بھائی مسلمان ہیں آپ بھائی ٹائم ویسٹ نہ کریں یار ای گئی بول بول کے میرا گلا تھک رہا ہے اور آپ ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے بولنا ہے مسلمان ہے کہ نہیں ہے time okay let's go forward یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے رسول اللہ نے ان پر چراہی کرنا چاہیے تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ انہیں اچانک دپوچ لیا جائے تاکہ خون ریزی نہ ہونا پائے اور مکہ شریف پہ قبضہ ہو جائے اس لیے آپ نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ ہماری تیاری کی خبر اہل مکہ کو نہ پہنچے آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور حضرت حاطب نے ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا اور ایک قریشیہ عورت کے ہاتھ دیکھے سے چلتا کیا امیجن کرو محمد نے قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ٹھیک ہے وہ جو معاہدہ کیا قریش مکہ کے ساتھ کہ بھائی ہم تمہارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے ہم تمہارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے یہ معاہدہ کرنے کے بعد نامہ کرنے کے بعد محمد بیک کے اوپر تیار کر رہا ہے ایک فوج اور ساتھ میں اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ قریش مکہ کو پتہ نہ لگے کہ میں فوج تیار کر رہا ہوں اس سے بڑا مکار چالاک آفینسو وار کرنے والا آگے سے بھر کر لڑائی کرنے والا بے غیرت اور حرامی کون ہو سکتا that's a very simple question یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک طرف تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے معاہدہ کر لیا میں نے پرومس کر لیا ہے کہ میں لڑائی نہیں کروں گا دوسری طرف اپنی فوج تیار کر رہا لڑائی کے لیے the understand what is happening Abdullah صاحب کیا حال ہے آپ کے بس کھیرت بھائی آداب آداب آپ سنائیں کیا حال چال بھائی میں ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیے بس بڑھیا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں سر زبردست ہسٹری میں مطلب اگر میں کہوں کہ میرے جو فیملی ہے اگر میں کسی سے بھی ڈسکس کروں تو زہاد کے تعلق سے قرآن میں کیا دے رکھا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا اور کیا کانٹیکس کیا یہ بھی کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا بہت ہی زبردست موضوع ہے اس کا جو ڈیٹیلس ہے وہ بھی زبردست ہے مطلب این آئی اوپنر چلے سر بہترین ہو گیا لیٹس فنش دس اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا سانس لے لوں اور ایک بریک مارتے ہیں اور میں تھوڑی سانس لے لوں ذرا Hello, Habibis. And chicken tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. and chicken tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. ہمارے پیارے مرتدین نے آزم حضرت ساحل رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ حاضر خدمت جی رسول اللہ یار تم نے تو پورا میرا میرا پورا جینڈر ہی چینج کر دیا تم نے رضی اللہ عنہ بول کے ارے یار کوئی نہیں سب چلتا ہے یہ یہاں پہ دونوں چلتا ہے اچھا چلو کبھی ہم کبھی ہم انہو بن جائیں گے کبھی انہا بن جائیں گے کوئی مشکل نہیں وہی کہا نا سر چلتا ہے یہاں پہ انیس بیس کا گیم چلتی رہتی ہے سر کیا بات کیا بات اور کیا حال چال سبھی لوگوں کا آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے سر بالکل ٹھیک ٹھاک امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے ارے میں ایکچولی اللہ کی نعمتیں جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نعمتیں جو ہوتی ہے اس کا تھوڑا میں نے طبیعت صحیح ہوئی تھی تو سیون کر لیا ٹھنڈی ٹھنڈی نعمتوں کا اچھا وہ آج میرے ہاں تو آج روٹ میں تھوڑا پھر سے درد چالو ہو گیا تو دیکھتے ابھی ابھی یہ نعمتوں کو تھوڑا روکنا پڑے گا اللہ کی نعمتوں کو ارے ارے ارے ارے نہیں سر آپ بالکل نعمتوں پہ ذرا اپنا کنٹرول رکھیے ابھی کچھ ایسا وقت نہیں آیا ابھی آپ بیماری سے اٹھے ہیں تو تھوڑا سا ان نعمتوں پہ کنٹرول ہاں۔ رکھیے تاکہ آپ جو ہیں وہ صحیح رہیں ورنہ یہاں پہ گیم خراب ہو جائے گی اللہ کی نعمت بالکل <laughs> اللہ تو ہی رہے کہ گیم خراب ہو ہاں، وہ تو سر ابھی ابھی اتنا ویسے آپ نے کہاں تک پڑھا سنا آج دیکھا آپ نے کچھ میں تین گھنٹے سے تقریباً میں نے بتا رہا ہوں ہاں میں میں ایکچولی باہر تھا تو ہیڈ فون لگا کے میں وہ والا پارٹ سنا میرے کو بہت ہنسی آ رہی تھی چار تین مومن میرے خیال سے تین نہیں چار مومن ایک ساتھ لڑ پڑے تھے نفیسا آپا اور وہ ایک مسلمان بھائی میرے خیال سے وہ اپنا نالج والا تھا تو یہ لوگ نفیس کو غلط غلط کہہ رہے تھے نفیس بول رہا تھا تم لوگ بچے تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اسلام کا جہاد کا ان مرتدوں کو قتل کرنا ہے سیکر کو قتل کرنا ہے تو میں تو بہت اثرات سنتے سنتے بولا صحیح ہے یہ اچھی گیم ہو رہی ہے سر دیکھیں میں نے کہا کہ یار چاروں بندے آپس میں لڑ لیں میں بعد میں بتا دوں گا کیونکہ آج کی اسٹریم ذرا تھوڑی سی ڈرائی ہے بیکاز مجھے جہاد کو آج فنش کرنا ہے اٹس کیا کہتے ہیں فنالے میں کرنا چاہ رہا ہوں آج لیکن مجھے لگ نہیں رہا میں ختم کر سکوں گا سو آیتیں ہیں جن کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے آج تقریباً ستر آیتیں ہیں کتال کے اوپر اور تقریباً اٹھائیس آیتیں ہیں جہاد لفظ جن میں لکھا ہوا ہے اور ان ساری آیتوں کو ذرا کانٹیکچولی ملائیں تو تقریباً سوا سو آیتیں بنتی ہیں اور ان کو پڑھ کے ان کو ایکسپلین کرنا ہے اور ابھی میں تقریباً ففٹی پرسینٹ ایکسپلین کر سکا ہوں اور میں کافی تھک بھی گیا ہوں اتنا okay. پڑھائی کرا کرا کے لیکن ابھی تک ہم جو ہے نا چیپٹر نمبر سکسٹی تک oh, پہنچ oh. چکے ہیں مڈ وے میں ہم آ گئے ہیں اور یہاں پہ محمد جو ہے وہ چھپ چھپ کے تیاری کر رہا ہے مکہ پہ اٹیک کی اور اس نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میں نے اوفینس کرنا ہے ابھی محمد نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا معاہدہ کیا ہوا اور وہ چھپ چھپ کے اٹیک کی تیاری کر رہا ہے آپ دیکھو معاہدہ کیا ہوا ہے سلح کا تو چھپ چھپ کے اٹیک کی تیاری کیوں کر رہا ہے تو اس سے بڑی چلاکی دو نمبری اور بغیرتی کیا ہو سکتی ہے ساحل بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ کے دل میں ہی تھا کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالنا ختم کرنا یا ہاں۔ پھر اپنا راج چلانا ہے جزیا وصول کرنا ہے وہ تو پہلے سے اللہ اللہ کے رسول کے دل میں تھا نا اسی وجہ سے آپ دیکھیں نہیں کہ ہم نے جو دو ایپیسوڈ کیا تھا وہی وہیں سے ہم کو پتا چل گیا تھا کہ رسول اللہ جو ہے بلا کسی وجہ وہ حملہ بول دیا تھا رسول اللہ نے کافلے فلے لوٹنا شروع کر دیا تھا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے وہ رسول اللہ کے دل میں ہی تھا وہ اور اللہ کہتا ہے کون انکار سکتا ہے اور اللہ ان قافلے لوٹنوں کے پیچھے یہ بولتا ہے کہ اگر تم محمد کے ساتھ جا کے کام نہیں کرو گے تو تم منافقوں میں سے ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی سٹیٹ سٹیٹ فارورڈ دھمکی الحمد بھائی جی بھائی ایک منٹ بھائی میری وائف جو ہے سلام کرنا چاہ رہی ہے آپ کو ایک ایک ایک منٹ سلام جی جی بالکل لکھ جی۔ ہاں، لوکم السلام کیا جی، آپ کی وائس کلیئر ہے وہ بھائی کی طرف مسئلہ ہے تھوڑا سا جی، جے جے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سدرشن نیوز کا کیا ہوا یار میرے خیال میں آج چلایا نہیں ہے میں بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ ان کا آج والا میرے خیال میں شاید وہ ویکینڈ پہ نہیں چلائیں گے تو وہ منڈے کو چلائیں گے منڈے منڈے کو کو بولا نا میں اس ٹائم کھانا کھا رہا تھا چیپٹر نمبر 60 جو آپ نے کہا آپ ابھی ادھر بولے ابھی آپ کیا نام ہے ان کا ان کے ساتھ تو ابھی بات ہے وہ منافق کے جو جنگ میں شریک نہ ہو قرآن کہتا ہے نا منافق کا ڈیفینیشن کیا ہے ہاں، قرآن کہتا ہے منافق کا ڈیفینیشن کیا ہے دیں قرآن سے ہاں؟ قرآن سے دیں قرآن سے میں دوں گا پہلے میں حدیث پہ جانا چاہتا ہوں نہیں میں حدیث لینا ہی نہیں چاہتا ہوں میں قرآن پہ بات کر رہا ہوں آپ کو قرآن قرآن منافق قرآن بخاری قرآن منافق کی ڈیفینیشن کیا دیتا ہے قرآن منافق کی ڈیفینیشن دے رہی ہے حدیث جی۔ میں نبی کے ذریعہ قرآن کہتا ہے اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے کون تھے اور کہا گیا میں بتا رہا ہوں لڑو اللہ کی راہ میں یا ایٹ لیسٹ دفاع کرو دشمن کو اچھا، تو یہ معلوم جب قرآن اوپر ہے بھائی قرآن اوپر ہے لیکن منافق کا قرآن قرآن حدیث حدیث دونوں قرآن منافق کا ڈیفینیشن نہیں دے رہا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں منافق اب اب صحیح بخاری کی حدیث نکالو 56 یار میں میں تو اس وقت جہاد پہ بات کر رہا ہوں اور قرآن جہاد کے اوپر میں بول رہا ہوں جہاد کے اوپر میں بول رہا ہوں میں آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے حدیث نمبر 56 صحیح بخاری کی وہ جو امانت میں خیانت کرے جھوٹ بولے عہد کرے اسے توڑ دے اور گالی دے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کی تھی کہ جنگ میں میں آپ کا شریک ہوں گا لیکن جنگ کے ہاں۔ دوران یہ پیچھے ہٹ جا ہاں۔ رہے ہیں یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کلیئر ہے بات اسے منافق کہہ رہا ہے کیونکہ وہ عہد کیا نبی سے عہد کیا تھا کہ میں ہر قدم آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن جنگ کے دوران وہ پیچھے ہٹ رہے بہترین اسی وجہ سے انہیں منافق کہا جا رہا ہے امانت میں خیانت کرے جھوٹ بولے کرے گالی دے بالکل منافق ہے بات ختم ہو گئی یہ تو نہیں بولا ہے کہ جو جنگ جو جنگ نہ کرے وہ منافق ہے یہ تو نہیں بولے لکھا ہوا ہے نہ کرے وہ منافق ہے لکھا ہوا ہے نا سامنے کس وجہ سے وہ نبی کے ٹائم کا بات ہے برو آپ سمجھ رہے ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہو برو ابھی کیا لکھا ہوا ہے سامنے ابھی سامنے کا میں بتا رہا ہوں وہ نفس عہد کیے تھے ایک ہر ہر ہر قدم آپ کے ساتھ رہوں گا جنگ کے دوران وہ پیچھے ہٹ گئے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں منافق کہہ رہا ہے بہترین ختم ہاں۔ ٹاٹا بائے بائے لیکن منافق کا ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں صحیح مسلم تو اللہ نے بتا دیا نا میں تم سے کیا پوچھوں وہی جھوٹے لوگ منافق ہیں ہاں نا اللہ کہہ رہے ایسے لوگ جنم میں سڑیں گے ہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں منافق وہ لوگ ہیں ہاں، جو خود تو بیٹھے رہے جو امانت میں نہیں جو امانت میں خیانت کریں گے جو جھوٹ بولیں گے جو عہد توڑیں گے جو گالی دیں گے وہ جہنم میں تو سریں گے آپ کا بھی قرآن جو سمجھا رہے ہیں آپ پہلے خود سمجھ جائیے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید اور ہاں۔ نسبت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے تو نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ صحیح بات ہے قرآن کے مطابق منافق وہی لوگ ہیں جو نبی سے عہد کیے ہیں اب عہد کے اب عہد کے اوپر کیا محمد نے کفار مکہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے ایک سال تک جی جی تو پہلا عہد توڑا کس نے آپ بتاؤ لیکن عہد توڑنے سے پہلے عہد توڑنے جی۔ سے پہلے محمد پیچھے سے چھپ چھپ کے لڑائی کی تیاری کر رہا کیوں وہ تو اپنے پروٹیکشن کے لیے کرے گا کوئی بھی بندہ اپنے پروٹیکشن تو عہد کیا ہوا ہے مدینے کو بچانے کے لیے مدینے والوں کو بچانے کے لیے نہیں مکہ پہ چڑھائیے دیکھو رسول اللہ نے رسول اللہ نے ان پر چڑھائی کرنا چاہیے یار ایک تو تم بولی جاتے ہو پاگل مطلب بریک لگائے بغیر ابھی عہد کیا ہوا ہے محمد نے محمد عہد توڑنے کے لیے تیار ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی چیز مجھے مل جائے کہ میں عہد توڑ دوں محمد سے بڑا منافق کون ہوا اگر میں آپ کی ڈیفینیشن پہ جاؤں کہ رسول اللہ نے ان پہ چڑھائی کرنا چاہیے آپ کی خواہش تھی کہ انہیں اچانک دبو لیا جائے تاکہ خون ریزی نہ مکہ شریف پہ قبضہ ہو جائے اسی لیے آپ نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہماری تیاری کی خبر ہمارے اہل مکہ کو نہ پہنچے آپ نے مسلمانوں کی تیاری کو حکم دیا حضرت حاطب نے اس موقع پہ خط لکھا اور ایک چلتا بنا جب رسول نے کو مسلمانوں کی لشکر کشی خبر دے دی آپ کا ارادہ اس میں صرف یہ تھا کہ میرا کوئی احسان قریشی بننا رہ جائے جس کے باعث میرے بال بچے اور مال دولت محفوظ رہے چنانچہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو چکی تھی ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی بھی طریقے سے اس کا علم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کے اس پوشیدہ راز سے مطلع فرمایا آپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے سوار رستہ بھیجا اسے روکا خط اس سے حاصل کر لیا یہ ایک مفصل واقعہ صحیح حدیث میں پوری طرح آ چکا ہے مسند احمد میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ زبیر اور حضرت مقدار کو رسول اللہ نے بلوا کر فرمایا تم یہاں سے کوچ کرو روزہ خانہ میں جب پہنچو گے تمہیں ایک سانڈی سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا تم اسے قبضے میں لینا یہاں لے ہم تینوں گھوڑوں پہ سوار پہ تیئیس روزانہ ہوئے روزہ خواہ میں پہنچے جب پہنچے تو واقعی ہمیں ایک سانڈی سوار عورت دکھائی دی ہم نے اس سے کہا جو خط تیرے پاس ہے ہمارے والے کرتے تھے صاف انکار کرتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے کہا غلط کہتی ہے تیرے پاس یقیناً خط ہے اگر تو خوشی سے اتنا دے تو ہم جامع تلاشی لیں گے جبرن وہ خط تو سے چھین لیں گے اب تو وہ عورت سٹپٹا گئی آخر ہم نے اس کی چٹکیاں کھول کے اس میں سے وہ پرچہ نکال لیا ہمارے حوالے کر دیا اس وقت وہاں سے واپس زمانہ میں رسول کی خدمت میں حاضر پیش کیا پڑھنے پر معلوم ہوا حضرت حاطب نے اسے لکھا تھا یہ اور یہاں کی خبر رسانی کی تھی رسول اللہ کے ارادوں سے کفار مکہ کو آگاہ کیا تھا آپ نے کہا حاطب یہ کیا حرکت ہے کوشچن مارک یہاں تک پڑھ لینا میرا کافی ہے جی بھائی جان محمد پیٹ پیچھے لڑائی کی تیاری کیوں کر رہا ہے اچھا، آپ تھکے آپ تھکے ہوں گے پانی پی لو بہت پڑھ لیا پیٹ پیچھے میرا سمپل لاجک ہے میرا سمپل لاجک ہے عہد سب سے پہلے کس نے توڑی میں آپ کو بعد میں جب لے کے آئیں گے بات کر لینا میں ابھی آپ کو سنیے سنگل موبائل ہے ڈبل موبائل رہتا میں آپ کو دکھا دیتا ابھی بیک کا بھی اچھا انہوں نے وہ لے کے آ رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ کافیلا کیوں لوتے تھے اس کا کچھ ایکسپلینیشن دیا نہیں دیا نہیں وہ ہم آگے نکل چکے ہیں کافی اس چیز سے اس چیز سے ہم کافی اچھا، آگے نکل گئے ہم اب آگے آگے میں ہم اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم سکسٹی ون بھی ہو گیا ٹھیک ہے اس سے آگے چلتے ہیں ہم اگلے چیپٹر نمبر ٹوینٹی فائیو پہ جہاد کے بارے میں chapter number twenty five chapter of نسا ہے آئیے وہاں سے آگے تھوڑا سا آغاز محبت اب کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی کے اختتام تک پہنچیں یہاں پہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر فور کے اندر سیونٹی فور سے لے کے سیونٹی فائیو جہاد کے بارے میں یہاں پہ دیکھیے گیم تھوڑی سی چینج ہوئے گی اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں امیجن اب یہاں پہ جرنلائز اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو چکی ہیں ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے ڈیفینسو ڈیفینسو تھیں الاٹ آف ور یہاں پہ ڈیفینسو اسٹیٹمنٹ ختم ہو رہی ہیں جرنلائزڈ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ٹھیک ہے جرنلائز اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ اگر تم آخرت کو خریدنا چاہتے ہو تو کیسے خرید سکتے ہو اللہ کی راہ میں لڑائی کر کے خرید سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہوئے دونوں حالتوں میں بہت اجر ہے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تم لڑائی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ان بے بس عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دی گئی جو دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا کے ہمارے لیے بھیج دے مددگار اب ظالم کون ہے قرآن کے مطابق ظالم وہ ہے جو مشرق ہے بے شک شرک ظلم العظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے تو جو مسلمان مشرکوں کے پاس ہیں ان کو بچانے نہیں جا رہے تم ان کو ظلم سے نہیں نکال رہے ان کو شرک میں سے نہیں نکال رہے اور جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو لوگ کافر ہیں وہ تاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے یقیناً شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مشرق لوگ ہیں نا وہ تاغوت تاغوت کی انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوگی یار شیطان کہہ لیں آپ اس کو ایک طرح کا یہ کیا یار اس کو کس طرح انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا لیٹ سی اور یار فور سکسٹی کو چھوڑ دیکھتے ہیں گولی مارتے ہیں کافروں میں جو لڑتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں ایسے ہی کہہ لیں ٹھیک ہے وہ شیطانی کام کے لیے لڑ رہے ہیں شیطانی کام کیا ہے مشرق پنا شرک پنا ٹھیک ہے مسلمان کس کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اللہ اس کا ساتھ دے گا اور جو شرک کے لیے لڑ رہا ہے وہ گمراہ رہے گا اور اللہ شرک کی راہوں کو کمزور کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا چیپٹر نمبر فور تک پہنچ چکے ہیں تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا اپنے ہاتھ سے روکے رکھو نماز قائم کرو زکات دو اور وہ بولے تھے تجارت کرتے تھے روزے بھی رکھ لیتے تھے کھیتی باڑی بھی کر لیتے تھے تو ہمیں جنگ کیوں دے رہا ہے نہیں چاہیے نا کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دے دے ابھی یار ابھی ہمیں آرام تو کرنے دینا کہہ دیجئے دنیا کا و سامان بہت تھوڑا ہے آخرت بہت بہتر ہے لہذا تکوا اختیار کرو یار دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بیچ دو آخرت کے لیے اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جنگ کیوں ڈال دی گئی ہے ان کو کہو بھائی ہیلو بابا جی کا ٹھلو آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے اسی لیے مسلح اس دنیا کی زندگی کو نہیں مانتا مسلح کے لیے زندگی جو ہے ایک کتپنا ہے اس نے آخرت لینی ہے اس لیے لڑائی کرتا رہے گا ہمیشہ اس کی تفسیر بھی ہے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ پڑھیں گے چیپٹر نمبر فور کی ورس میں جاتے ہیں یہاں پہ گیم ختم نہیں ہو رہی اللہ کیا یہاں پہ کہتا ہے برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں گھر میں اور کتال کے لیے نہیں نکلتے ورسز وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جہاد کو انہوں نے بریکٹ میں ڈال دیا ہوا ہے جہاد اور کتال جیسا کہ میں بھی آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ہر جگہ پہ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے اور جہاد یوز ہو رہا ہے ایک آیت میں کتال ہے ایک آیت میں جہاد ہے یہ ساری کی ساری ورسز الٹرنیٹولی ان دونوں ورسز کو یوز کرتی ہیں اور اگر آپ تفسیروں کے اندر جائیں گے وہ بھی اس کو سنم کے طور پہ یوز کرتے جائیں گے جہاد کے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ نے فضیلت دے دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں کے اوپر ان کے درجے کم ہیں اور جو جر مر رہے ہیں ان کے درجے زیادہ ہیں وہ اچھی جنت میں جائیں گے اچھی جنت لیں گے کیا یہ اوفینسو جہاد نہیں ہے سارے کے سارے آگے بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 57 میں آ جاتے ہیں دس سے گیارہ کے اندر اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اب اللہ کو جہاد کرنے کے لیے بیسک چیز کیا چاہیے پیسہ فائنینس اب اللہ آپ کے اوپر گیم کیا ڈال رہا ہے سنیں ذرا چیپٹر نمبر 57 کی آیت نمبر 11 کے اوپر ایک مسلمان نے میرے کمیونٹی پوسٹ کے اندر ٹیگ کیا تھا کہ یہ آپ کے نیک امال ہیں جن کو اللہ مانگ رہا ہے نہیں اللہ لٹرلی پیسہ مانگ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں جبکہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے وارث تم لوگ جنہوں نے نفاق کیا قتال کیا فتح سے پہلے یہ کون سی فتح ہے یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے فتح سے پہلے تم لوگوں نے نفاق کیا برابر نہیں ہے ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے اس کے مقابلے جنہوں نے نفاق اور قتال کیا فتح کے بعد فتح کے بعد یعنی کہ فتح کے بعد ہم چیپٹر نمبر نائن میں دیکھیں گے فتح مکہ کے بعد اب آپ کا سارا اوفینسو کتاب ہے نائن میں اس میں آپ چیز کو مروڑ بھی نہیں سکتے اگرچہ ان سب سے اللہ نے بہت وعدہ فرمایا تھا اللہ اس سے باخبر ہے کیا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے کر یہ والی آیت کے اوپر میرے کمیونٹی پوسٹ میں جو میں نے آیت ڈالی تھی یوٹیوب شارٹ کی اس کے اندر دو تین مومنوں نے کہا تھا یہ اچھے امال ہیں کہاں سے اچھے امال ہیں یہ اللہ کہہ رہا جہاد کے لیے پیسہ خرچو وہ پیسہ تم مجھے قرض ہسنا کے طور پہ دو گے اللہ کو قرض چاہیے اللہ خود نہیں دے سکتا مومنوں کو اللہ کو قرض چاہیے اللہ بھوکا ننگا ہے اللہ بھیک مانگ رہا ہے بھیک مانگا ہے میں کہہ کہہ رہا رہا ہوں قرآن اچھا ایڈم صاحب یہ یہ جو آیتیں ہیں قرض دو یہ دو پیسہ دو اس سے کیا مومنوں کو یہ صاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسانی فطرت ہے یہ کوئی انسان اللہ کے نام پہ اپنی بات رکھ رہا ہے اللہ کیوں قرض مانگے گا یار اللہ اگر اللہ قرآن کے مطابق اگر اللہ جو ہے وہ حضرت مریم کو ایسے پھل دے سکتا ہے جو کہ وہ وہاں موسم بھی نہیں ہے اور پھر دسترخوان اتار سکتا ہے آسمان پہ تو یہ مومنوں کے لیے اللہ نے تو پیسے کیوں نہیں اتارے آسمان سے یہ انسانوں کے بھروسے پہ کیوں ہے اللہ کیونکہ اللہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا سر یہ سمجھ آ جائے تو اسلام چھوڑنا دیں بلیک مسلمان ہیں اس کا جواب دینا چاہیں جی بلیک پینتھر صاحب ساحل صاحب نے کیا آپ اس کا جواب دے سکتے انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو ہیلو اوکے انہوں نے ریمو کرتے ہیں بغیرہ بلیک پینتر بغیرہ عابد صاحب کیا آپ اس بات کا جواب رکھنا چاہیں گے مسٹر عابد آپ لائیو ہیں کیا آپ اس کے اوپر بات رکھنا چاہیں گے سر جی مسٹر عابد ہلو ہلو جی سر جی، کیا بولیے کیا چل رہا بھائی لڈی ڈال رہے بھی ارے بھائی تم بہت پڑھے لکھے ہو وہ عامر حق ہے پڑھے لکھے ہو اس سے بات تو کر نہیں سکتے ہم ہم جیسے جاہل یار تو جاہل ہو گئے تم لوگ تو آئے کیوں یار لے یور ڈیڈی منیش کمار جی آپ مسلمان نہیں آپ کے جڑے میں بھائی بلاک کروں آپ کو سر جی صاحب صاحب آپ نے بولنا ہے گالیاں دینی ہے چلو ٹائم نہیں میرے پاس آج گالیوں کا ٹائم میرے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے چیزیں بہت زیادہ دکھانے والی جس نے بات کر رہی ہے وہ جڑے جس نے کسی ڈیڈی کے بارے میں بتانا ہے یا ڈیڈی کو لے آؤ جس نے اپنے مما کے بارے میں بتانا ہے وہ مما کو لے آئے جس نے اپنے استاد کے بارے میں بتانا ہے وہ استاد کو لے آئے but don't waste my time over here اگر آپ نے کسی کو لے کے آنا ہے بھائی جان لے آئے اگر ہم اس کو میوٹ کریں گے یا اس کو ٹائم نہیں دیں گے بولنے کا تو ہم خود ہی ناکام ہو جائیں گے what's the problem go bring your daddies all of them together ہم آپ کے سارے ڈیڈیز سے اکٹھی بات کر لیتے ہیں but don't waste my time یہ سچ از بیسٹ دوبارہ بیٹھا ہوا ہے یار میں نے تمہیں کہا ہے نا اپنے استاد کو لیا تم سے بات ہو گئی ہے میری کبوتر ہے ہاں don't waste my time go bring your daddy ہاں go bring your daddy don't don't waste my time time میرے پاس نہیں ہے آج آئی ہیو ٹو شو سو مچ تفصیل القرطبی میرے پاس موجود ہے اگر کسی اسکالر نے آ کے دیکھنا ہے کہ قرض ہنسنا کس سلسلے میں ہے تو میں دکھا سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی میں نے بتا دیا تفسیر بھی آپ کو 47 چیپٹر نمبر 47 میں پہنچتے ہیں آیت نمبر 4 ٹو 6 ہمیں قتال اور جہاد کے بارے میں کیا بتاتی ہے لیٹس لک انٹو دس تو مسلمانوں جب مدبیر ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا کیا مارنا ان کی گردنیں مارنی ہیں یہاں تک کہ جب جہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو پھر اس کے بعد احسان کر کے یا فتیا لے کے چھوڑ بھی سکتے ہو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اور اگر چاہتا ہے اللہ تو خود ہی ان سے بدلا لے لیتا اچھا یہاں پہ جو یہ گیم ہے نا بڑی زبردست ہے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلا لے لیتا لیکن اللہ تو آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے تو بیسیکلی اللہ گیم کیا ڈال رہا ہے کہ بھائی اگرچہ میں خود ہی کر سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن میں خود نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا لیکن اب میں کر کے رہا ہوں دیکھیے گا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تو اللہ ان کے امال کو اور کے ضائع نہیں کرے گا کیا کرے گا ہم نے پیچھے پڑھا ہے چیپٹر نمبر تھری میں چیپٹر نمبر ٹو کے اندر کہ اللہ ان کو جنت کے باغات دے گا لہذا اللہ تم سے لڑائی کروا رہا ہے اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا ان کے احوال کو سوارے گا اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی گئی ہوئی ہے four two six forty seven chapter ختم کتال وغیرہ لڑائی ختم chapter number forty seven eight number thirty one اور ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں اور ہماری پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی سمپل آئے تھے اس کے بعد کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہے نفاق میں مبتلا مینز جو دغاباز ہیں جو آ, آ, منافق ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے بھی کفر کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی ہم لازمن تمہاری مدد کریں گے اللہ گواہی دیتا ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں اللہ کا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں کیوں جھوٹے لگے اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے کبھی مدد بھی کی تو پیٹ دکھا دیں گے پھر ان سے کہیں گے مدد نہیں ہو سکتی تفسیر پڑھتے ہیں اس کی بہت امپورٹنٹ تفسیر ہے یہ دیکھیے کفر بزدلی کی گود ہے کفر بزدلی کی گود ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے یہودیان اور نصیر کو سبز باغ دکھا کے جھوٹا دلاسا دلایا اور غلط وعدہ کیا کہ مسلمانوں سے لڑوا دیا <laughs> ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں لڑنے میں تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم ہار گئے اور مدینہ نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہر کو چھوڑ دیں گے لیکن بوقت وعدہ ہی ایفا کرنے کی نیت نہ تھی اور یہ بھی ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ایسا کر سکے اور لڑائی میں ان کی مدد کر سکے نہ برے وقت ان کا ساتھ دیں گے اگر بدنامی خلاف میدان میں آ بھی جائیں تو یہاں آتے ہی تلوار کی طرف دیکھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور نہ مردی کے ساتھ بھاگ پڑیں گے آگے دیکھتے ہیں ان کا ایک فریق لوگوں سے اتنا ڈرتا ہے جتنا اللہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں یہ بے سمجھ لوگ ہیں نام مرادی ہے بزدلی کی حالت میں میدان کی لڑائی کبھی نہیں لڑ سکتے ہاں اگر مضبوط محفوظ قلعوں میں بیٹھے ہوں یا مورچوں کی آڑ میں چھپ کر کچھ کاروائی کرنے کا موقع ہو تو خیر سبب ضرور گزر گئیں گے لیکن میدان میں آ کے بہادری کے جوہر دکھانا ان سے کوسوں دور ہے سورہ نام کی نمبر بعض کو بعض لڑائی کا مزہ بھی چھکاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور یہ شرارتی لوگ ہیں منافق لوگ ہیں ان کے ساتھ مرد لڑنا یہ جو ہیں یہ جو یہود و نصارہ کے دوست بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دور ہو جو یہ منافق آپ یہود و نصارہ کے دوست نہیں ہو سکتے ہندوؤں کے دوست کیسے ہو گئے مشرقوں کے دوست کیسے ہو گئے اہل کتاب کے دوست ہو نہیں سکتے آپ کو منافق کہا گیا ہوا ہم سے آ کے بات کرتے ہیں بھائی بھائی آپ میرے دوست ہیں آپ میرے بھائی ہیں جھوٹے مکار اب اجازت چاہ دی گئی چیپٹر میں 22 میں پہنچ گئے ہیں آپ کہیں گے 57 سے میں 22 میں پہنچ گیا ہوں کیونکہ 22 جو ہے وہ بائی ریولیشن 103 واں چیپٹر ہے 103 واں چیپٹر ہے قتال اوفینسو ہو چکا ہے آلریڈی کلیئرٹی آ رہی ہے یہاں پہ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی ہے ان پر ظلم کیا گیا ہے یقیناً اللہ کی نصرت اس پہ قادر ہے آگے پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 58 اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل ہوئے یا فوت ہو گئے دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازمن رزق دیتا ہے ہلکی سے آئے ہیں ان کو اگنور کر کے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس اب آتا ہے 22 کی 77 اینڈ 78 یہ کیا کہتی ہے اے ایمان کے دعوے دارو جھک جاؤ سجدے میں چلے جاؤ رب کی بندگی کرو نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کتنی اچھی آیت ہے عبادت کرو سجدے میں جاؤ رب کو رب مانو جنت میں جاؤ گے گیم خراب کا ہونے لگی ہے اور جہاد کیا کرو کنٹینیو ہے اور جہاد کیا کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چنا ہے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے جد ابراہیم کی ملت میں اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے بھی تمہارا یہ نام تھا اس کتاب میں بھی تاکہ پیغمبر تم پہ گواہ ہو اور تم لوگوں پہ گواہ ہو پلس نماز قائم کرو زکات دو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ وہی تمہارا مولا ہے جہاد پیک ہے تمام اسلامک پلرز کی جب آپ باقی کے پلرز اچیو کر لیتے ہو تو آپ جہاد کی طرف آتے ہو آگے چلتے ہیں اس کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مسلمان آئے گا تو ہم دکھا دیں گے ان کو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد امکان تک chapter number 64 chapter number 64 by revelation by revelation کون سی آئے تھے چلیں اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے بس اللہ کا تقوی اختیار کرو حد اپنی مکان تک سنو اطلاع کرو خرچ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور جو اپنے جی میں لالچ میں آیا اس کے لیے فلاپ آئے گا یہ میں نے کیوں یہاں پہ رکھی تھی اینڈ آئی گاڈ اباؤٹ لیکن اب ہمارے پاس گیم چینج ہونے لگی ہے now we go to chapter chapter number number and یہ دو چیپٹر جو ہیں یہ آخری چیپٹر ہیں چیپٹر نمبر فائیو میں فتح مکہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنیرک سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں چیپٹر نمبر نائن کے شروع میں فتح مکہ ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد آخری سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ جس کے اوپر عمل کر کے سکس ہنڈریڈ ایئرس کا اسلامک گولڈن پیریڈ بنا تھا دیکھیں میں نے کہا تھا میں آپ کو سو کی سو ورسز آج پوری کر کے دوں گا سیزنز فینالے ہے یہ جہاد کا ٹھیک ہے اب ہم آ گئے چیپٹر نمبر فائیو اور چیپٹر نمبر نائن کے اوپر یہ دیکھیے گا اسکرین اب شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ دوبارہ سے chapter number five chapter five کی ورس نمبر سے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ پس جان لو اللہ مغفرت فرمانے والا ہے ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ اللہ مغفرت فرما سکتا ہے جو توبہ کریں اے ایمان والے اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی جناب میں سے اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ تین چیزیں اللہ کا تقوی اس کا قرب اور اس کی راہ میں جہاد کرنا جہاد ہم نے سمجھ ہے اب آفینسو جہاد شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے chapter number five verse two seventy three کیا بتا رہی ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیے گا یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے جبکہ مسیح نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل بندگی کرو پرستش کرو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے یقیناً جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں تو جس کسی نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے جناب وہ جہنمی ہے فل سٹاپ اہل کتاب گئے بھاڑ میں دفع ہو جائیں تمہاری کتابوں میں سے چیزیں نکالیں گے تمہارے ہی پروفٹس کو اپنائیں گے اس کے بعد تمہاری ہی تمہیں ہی جہنم بھی واصل بھی کریں گے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے کوئی نہیں کہتا اللہ تین میں سے تیسرا ہے جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا ایک ہی لایا اگر بعض آئے تو اس میں سے کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے جو کفر ہے بہت دردناک عذاب رہے گا ابھی ہم نے دیکھا کفر ظلم عظیم ہے کفر کے خلاف جہاد کر رہا ہے ہر وقت جہاد میں رہنا کفر کے خلاف اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے عیسا کو اللہ کے برابر ٹھہرایا وہ کافر ہیں جہنمی ہے فٹے منہ جائیں مر جائیں جہنم میں سڑیں گے سورج توبہ آ گئی یہاں پہ پہلی سات آیات آپ کو بتا رہی ہیں جب محمد نے اب اٹیک کیا ہے مکہ کے اوپر برات ہے اللہ نے کہا ہے کہ معاہدے ٹوٹ گئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے محمد جو بھی معاہدے تم نے کیے ہوئے تھے دے آر گون فنیتو بائے بائے ٹاٹا ان کی جانے سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرقین میں سے دوسری آئے تو گھوم لو پھر اس دنیا میں چار مہینے تک جان لو تم کو اللہ عاجز نہیں کرے گا اور یہ بھی اللہ کے سوا کافروں کو کرے گا کیا ہو رہا ہے جی الاط برات ہو گئی ہے چار مہینے تک گھوم پھر لو اس کے بعد ہم لڑائی کریں گے کیوں یہ امن کے مہینے ہیں سو کالڈ ابھی آپ نے دیکھا تھا چیپٹر نمبر ٹو میں امن کے مہینوں کو ختم کیا تھا اللہ نے چیپٹر نمبر نائن میں پھر بھی چار مہینے دیے کیوں دیے محمد تیاری کر رہا ہے محمد تیاری کر رہا ہے اس وقت فتح مکہ کی اس لیے چار مہینے دیے اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن اللہ بری ہے مشرقین سے اور اس کا رسول بھی اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے اگر روح گردانی کرو گے تو سن رکھو تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ابھی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے اب کیا ہونے لگا سوائے ان مشرقین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے پھر انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ تمہارے خلاف مدد بھی نہیں کی یقین اللہ تقوی کا اختیار ہے پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرقین کو جہاں پاؤ اور پکڑو ان کو گھیرا کرو ان کا اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کر لیں زکات ادا کر دیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے قتال کرنا ہے کس طریقے سے قتال کرنا ہے اب ان مشرقین کو جہاں بھی ملے جہاں ملے بلکہ یہ نہیں کہ جہاں مل جائیں گھات لگا کے بیٹھو درخت کے پیچھے بیٹھ جاؤ دیکھو یہاں سے مشرق آ رہا ہے بیٹھ کے جیسے آئے پٹاخ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جھوٹ کہہ رہا فتح مکہ ہو رہی ہے یہ آگے چلتے ہیں اگر مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کر لے تو اس کو بھی سٹی سے باہر لے جانا ہے اس کو امن کی جگہ پہ پہنچا دینا مکہ میں نہیں رکھنے کا سوری وہاں پہ نہیں رکھنے کا کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے کوئی کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے اب آپ کوئی وعدہ کر سکتے ہو ان مشرقین کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی وعدہ ہو سکتا ہے ان مشرقین کا از دیر پاسبلٹی نو پاسبلٹی سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس تو جب تک وہ تمہارے لیے اس پہ قائم رہیں گے تم بھی قائم رہنا بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے کون قائم رہیں گے ابھی تو آپ نے دوسری گیم ڈالی تھی لیکن چلیں کوئی آتا ہے محمدن تو ہمیں بتائے گا ہم دیکھیں گے کہ وہ تفسیر کے مطابق کیا بتا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اب بارہ نمبر کی آیت یہاں پہ چیپٹر نمبر نو کی آیت نمبر بارہ سے انیس یہ کانٹیکس کا اختتام ہوئے گا یہاں پہ میں نے کچھ آیتیں سکپ اسکپ کر دی ہیں اگر کوئی مومن ہمارے ساتھ جانا چاہے ان آیتوں پہ تو ہم چلے جائیں گے لیکن نائنٹینتھ آیت کے بعد یہ فتح مکہ کا کانسیپٹ ختم ہوئے گا اور جنیرک ہوئے گا آپ کو بلکہ انیس تک پہنچتے پہنچتے ہی کانٹیکس ختم ہونے لگا اگر وہ توڑ ڈالے اپنے کولو کرار عہد تمہارے دین کے میں تو جنگ ضرور کرو کفر کے خلاف آگے چلتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوموں سے جنہوں نے اپنے کولو قرار توڑے رسول کو جلا وطن کرنے کا کیا ہے مکئی چل رہا ابھی تم ان سے جنگ کرو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے رسوا کرے گا تمہاری مدد کرے گا تمہارا مقابلے میں اہل ایمان کے سینوں کو ٹھوک دے گا ان کے دلوں کو غصے کو نکالے گا اللہ چاہے گا تو توبہ تفیق دے گا اللہ جاننے والا ہے آگے کیا تم نے گمان کر لیے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ قلبی دوستی کا کوئی تعلق یہاں پہ اللہ دوبارہ سے انسائٹ کر رہا ہے کیوں فتح مکہ جو ہوئی تھی وہ اچانک کی تھی مکہ والے تیار بھی نہیں تھے اچانک حملہ کر دیا تھا مکہ والوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے مکہ سے کچھ دور ایک اور قبیلے میں ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی آپس میں دو لوگوں کی ایک فیملی کے ایک بندے نے دوسری فیملی کے ایک بندے کو لڑائی میں قتل کر دیا تھا جنگ نہیں ہو رہی تھی جس طرح ہاتھا پائی لڑائی ہوتی ہے اس طرح کی لڑائی ہوئی تھی اور دوسرے قبیلے نے کے جو فیملی ممبر تھے انہوں نے آ کے ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کے دو بندے مار دیے تھے یا تین بندے مار دیے تھے مجھے اب یاد نہیں ہے ٹھیک ہے مکہ والوں کو خبر بھی نہیں ہے محمد کو یہ بات پتا لگ گئی کہ قریشیوں اور اس کے مکہ کے ارد گرد کچھ قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں لڑائی ہو گئی ہے اس نے کہا او او گریٹ موقع انہوں نے تو معاہدہ توڑ دیا اب مکہ والوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ ایسا معاہدہ کوئی ٹوٹ گیا ہوا ہے محمد نے کوئی خبر بھی نہیں پوچھائی کہ معاہدہ تم نے تو کیوں توڑا محمد نے پیچھے سے گیم تیار کی اور وہ گیم تیار کر کے راتوں رات مکے پہ اٹیک کر دیا اب محمد کو پتا ہے کہ مجھے میری فوجیں چاہیے کیونکہ جب میں مکہ فتح کروں گا تو اب میرے اوپر اٹیک ہوئے گا لہذا فتح مکہ کے بعد فوراً ہی ایک بیٹل ہوئی ہے ود ان ٹو منتھس کیونکہ لوگ اس زمانے میں فوج نہیں لے کے آتے تھے فوجیں اکٹھی کی جاتی تھیں لوگوں سے فیملی سے ولیجز سے تو محمد کے فتح مکہ کے بعد محمد کو اپنے لوگ چاہیے تھے جو کہ ترو تازہ ہوں جو کہ اصل بیٹل جو کہ مکہ کے فتح مکہ کے بعد ہونی ہے جو کہ قریش اپنا کافروں نے اٹیک کرنا ہے کہ تو نے اوور نائٹ ہمارے قلعے پہ بغیر بتائے حملہ کر دیا وہ والی لڑائیوں کو اس نے ابھی سیٹ کرنا ہے یہ وہ لڑائیوں کی بات اب ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھے گا تمہیں آزمائے گا تم میں سے کون ہے جو ابھی جہاد کرے گا اللہ ابھی تمہیں پرکھے گا یہ وہ ہے مشرقوں کا یہ حق نہیں کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو اپنے کفر کی گواہی دیتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے امال ضائع ہو جائیں گے ابے وہ کیا بات کریں گے انہی کا تو آباد تھا تین سو ساٹھ بت وہیں پہ پڑے ہوئے تھے تم نے وہ نکالے ہیں وہ تو مسجد تھی ہی ان کی ابے محمد تم نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہے تم اچانک سے آ کے بول دیے کہ یہ ابراہیم کا جگہ ہے ابراہیم تو کبھی اس علاقے میں پہنچا بھی نہیں تھا تم نے گیم ڈالی ہے اپنی اب تم انہی کے مسجد کو پکڑ کے مکہ بنا کے ان کے بت توڑ کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے یہ تو ہماری مسجد ہے جو محمد نے کیا وہی ان لوگوں نے کیا جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا جنہوں نے ایجپٹ پہ اٹیک کیا دے ڈیڈ آل دا سیم یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائیں گے مسلح آباد کریں گے اب زکات دیں گے بونگیاں کریں گے کیا اچھا یہ والی آیت سمجھیے گا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے والے کو برابر سمجھ لیا ہے اس شخص کے جو ایمان لایا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں بے شک یہ برابر نہیں ہو سکتے ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ جہاد نفس کے ساتھ ہے اور نفس کے ساتھ جہاد سب سے جہاد اکبر ہے اللہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کو آباد رکھنا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے آپ کو نفس کو بھی صاف رکھنا ہے ہمیشہ باوضو رہنا ہے سارے اچھے کام کرنے ہیں پھر کہیں جا کے آپ حرم کو پانی پلائیں گے وہ لوگ کیا برابر ہے جہادیوں کے اللہ کہتا ہے کوئی برابر نہیں ہے کوئی برابر نہیں ہے تم مت سمجھو کہ حرم کی صفائیاں کر کے حرم کو صاف رکھ کے حرم کو آباد رکھ کے حرم میں نمازیں پڑھ کے حرم میں روزے رکھ کے تم جہادیوں کے برابر ہو سکتے ہو مت سمجھو اپنے آپ کو ایسا ڈونٹ تھنک کہ تم اور وہ برابر ہو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اللہ نے جیسا کہ میں نے کہا نائنٹینتھ ورس کے اندر جینیرک اسٹیٹمنٹ اب آ گئی ہے اب یہاں سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو ساری کی ساری سٹیٹمنٹس اب جنیرک ہیں کسی مسلمان میں اب ہمت نہیں ہوگی کسی مسلمان کے بھائی باپ میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے اب کوئی بھی بات رکھ سکے جب تک میں چیپٹر نمبر ٹو میں تھا چیپٹر نمبر تھری میں تھا یہ سالے آ رہے تھے جلیبی بنا رہے تھے وہاں پہ ہی جلیبیاں بنتی ہیں چیپٹر نمبر تھری تک جلیبیاں بن سکتی ہیں چیپٹر نمبر ففٹی فور میں بھی جلیبی بنتی ہے چیپٹر نمبر 22 میں بھی جلیبی بنتی ہے چیپٹر نمبر 5 میں کسی حد تک جلیبی بنتی ہے چیپٹر نمبر 9 میں انیسویں آیت کے بعد کوئی جلیبی نہیں بن سکتی پٹ لو جو پٹنا آخری آیتیں پریزنٹ کر رہا ہوں جی کوئی بولنا چاہ رہا ارے واہ کیا زبردست آپ نے پیش کیا یہ ابھی الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون زبردست زبردست <laughs> وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی ان کا بہت عظیم رتبہ ہے باقیوں کا نہیں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے سکسیسفل لوگ کون ہیں یہی ایمان لائے ہیں ہجرت بھی کی ہے جہاد بھی کی ہے مال بھی دی ہے جان بھی دی ہے وہی ہیں اب مجھے بتاؤ پلرز کے اندر کیا آتا ہے پیک آف اسلام از جہاد انہیں بشارت دیتا اللہ ان کا رب اپنی خاص رحمت کا رضامندی کا اور جنت کے بہترین باغات کا جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں اینڈ لیس نعمتیں شرابیں کباب دودھ شہد پپو بچیاں لونڈے سب کھل کے پپو اللہ ان کو ہی دے گا صرف رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ یقیناً یہ سب سے بڑا اجر یا آمنو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اب جنہوں نے کفر کیا ایمان کے مقابلے میں آ ابھی ہم نے پیچھے آئے پڑھی اللہ کیا کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو میں نے کہا تھا اس حدیث کا بھی قتل کرے گا قرآن قرآن اب بتا رہا ہے ہے چینج چینج ہو ہو رہی رہی ورڈکس ہیں آپ لوگ سمجھو جو ابن قطیر لکھتا ہے کرتبی لکھتا ہے تبری لکھتا ہے کہ ستر سے زیادہ آیات کو منسوخ کیا گیا ہے قرآن کے اندر کیوں لکھ رہا ہے اگر نہیں منسوخ کیا تو یہاں پہ تکرار ہے کنٹراڈکشن ہے اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی دوستی بناؤ حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کیا اور تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھے گا تو ایسے لوگ خود ہی ظالم ہیں اور ظلم کے خلاف تو جہاد کر رہے ہیں ظلم کے خلاف تو لڑائی کرنی ہے تو تم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہو ماں باپ سمجھنا تو بہت دور کی بات اس کو دوست بھی رکھتے ہو تم ظالم ہو تم ظالم ہو اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کنٹینیو کر رہے اگلی آیت میں اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیں اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار اور وہ پیسہ جو تم نے بہت محنت سے کمایا ہے وہ تجارت کا مندہ جس کا تمہیں خطرہ ہے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے جس میں تم رہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جہاد سے روکے یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں جہاد سے کیوں روکیں گی اگر آپ کو اپنی جان کی ڈر ہو یہ کون سا جہاد ہو رہا ہے لڑائی والا جہاد ہو رہا ہے تمہیں اپنا گھر اچھا لگ رہا ہے نہیں جا کے مرو لڑائی کر کے مرو چلو محمد جانا لے کے جا رہا ہے لڑائی کر کے مرنے کے لیے وہاں پہ جاؤ تمہارے رشتے دار تمہاری تجارت مندے کا ڈر ہے کہ میں اگر جہاد میں جا جاؤں گا چھ مہینے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے میری تجارت کے مال کا کیا ہوگا اللہ کہتا نہیں چلو مرو کتو تم لوگوں کو اسلام میں لایا کیوں میں چلو میرے ساتھ لڑائی کر کے مرو یہ اوفینسو جہاد ہو رہے ہیں مکہ کیپچر ہو چکا ہے اب مکہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو رہا اب یہ کر رہے ہیں اور اگر تم نہیں کرو گے تم فاسق ہو جہنمی ہو اللہ آگے کیا کہتا ہے chapter number nine verse number twenty eight twenty nine یہ بڑی فیمس ورسز ہیں کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں اے ایمان والو مشرقین ناپاک ہیں اس سال کے کے بعد مسجد حرام پاس بھی نہ جھکے یہ لوگ نجس ہیں ہیں ناپاک آج کے بعد نہ آنے دینا ان کو اور اگر تمہیں غریبی کا اندیشہ ہو کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے تو تجارت کیسے ہوگی کوئی بات نہیں ٹینشن مت لو اگلی آیت آنے لگی ہے لڑائی کرو قاتل اللہ جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ آفینسو لڑائی کرو آگے سے جا کے لڑائی کرو اور دین حق کی تابے داری کراؤ ورنہ ان سے جزیہ لو اور یہ چھوٹے بن کر رہے ان سے جزیہ کب تک لے رہے جب تک یہ چھوٹے بن کر نہ رہے زلیل ہو کے نہ رہے while they are humbled while they are humiliated فہم زاغرون اس کے زیادہ بیعت نہیں کریں گے آج کیونکہ بہت دفعہ رپیٹ ہو چکی ہے verse chapter number 9 verse number 41 to 44 سمجھے اس بات کو یہاں پہ گیم کیا ہونے لگی ہے گیم چینج ہونے لگی ہے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر چاہے اپنے پٹھو بڑے باندھ لو یا چھوٹے باندھ لو نکلو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں اور اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے لڑائی کرو نکلو کم آؤٹ فائٹ فائٹ اللہ کی راہ کے لیے اگر مال غنیمت قریب ہوتا اب دیکھو ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا لمبا لمبا سفر کرنے کے لیے پاگل کے بچوں اگر لڑائی سے ملنے والا مال نزدیک ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو یہ آپ کی پیروی کر دیتے لیکن یہ تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے دور کی مسافت ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اب محمد آٹھ آٹھ سو کلو دور اٹیک کروا رہا ہے ان آیتوں کی اگر ہم تفسیر میں جائیں گے تو محمد ان لوگوں کو لے کے جا رہا ہے ایجپٹ کے پاس اور ان لوگوں کو انسائٹ کر رہا ہے بلونڈی لڑکیوں سے آؤ وہاں پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں تمہیں بلونڈیاں دوں گا وہ کہہ رہے ہیں محمد ہمیں انسائٹ نہ کر کیا کر رہا ہے بلونڈیوں سے انسائٹ کر رہا ہے لڑکیوں سے انسائٹمنٹ دے رہا ہے ہمیں اللہ یہ کہہ رہا ہے دور کی مسافت ہے نا تمہیں دور جا کے لڑنا پڑ رہا ہے یہ کہاں سے ڈیفینس ہے کیا یہ آئتے کسی صورت میں ڈیفینسو ہو رہی ہیں کیا یہ آیتیں آپ کو کسی صورت میں ڈیفینسو لگ رہی ہے یہاں پہ get out of the go and attack them دور دور کی مسافت سے مت ڈرو ڈونٹ بی اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ اگر پاس پاس ہوتی اور ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں سالے اللہ اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ ان کو ان کے بارے میں پہلے کیا کہتا ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے اے نبی یا اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی اللہ نبی کو کیا کہہ رہا ہے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے تو نے ان کو اجازت نہیں کر رہے تھے یہ تو ڈھونگی تھے یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ اور مان لاتے ہیں آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سچے مسلمان ہوں وہ تیرے ساتھ نکل کے دور دور کے علاقوں میں جہاد کرنے نہ جائیں تبو کیوں ہوا اتنی دور شام کے فرنجز میں اٹیک کیوں ہو رہے ہیں اتنی دور کیوں ہو رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ تجھے مانتے ہیں اور مجھے مانتے ہیں تو یہ ضرور نکلتے پٹھو چھوٹے رکھ کے چاہے پٹھو زیادہ رکھ کے ان کو دور دور کے سفر تنگ نہ کرتے گاڑیاں نہیں ہیں اونٹ نہیں ہے ٹانگوں سے چل کے جانا ہے کھوتوں کے اوپر سامان لاد کے لے کے جانا ہے کئی کئی مہینے کے لیے جانا ہے وہ کہہ رہے یار ہم اپنی تجارت چھوڑے اپنا کاروبار چھوڑے تیرے ساتھ نکل پڑے اللہ کہہ رہے یار یہ اصل میں لوگ ہی نہیں ہے یہ اصل میں اسلام کو جانتے ہی نہیں ہے مانتے ہی نہیں ہے تھوڑی سی آیتوں کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اللہ نماز روزے یہ وہ بکواسے کر رہا ہے ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں نائن کی سیونٹی تھری اے نبی جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے بھی اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں جہاد پہ جا رہے نا اب اللہ نے محمد کو کیا کہہ دیا اپنے ہی مسلمانوں کو پکڑ اور لڑائی کر نہ صرف کفار سے بلکہ ان منافقوں سے بھی جو تیرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ڈو یو انڈرسٹینڈ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب مجھے بتاؤ آئی ایس آئی ایس والے جو مسلموں کو مار رہے ہیں کیا وہ قرآن کو نہیں مان رہے وہ قرآن کو ہی مان رہے ہیں نبی کو کہا گیا ہے منافق مسلمان جو ہوتا ہے جو تیرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہا جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا آپ کے سامنے ابھی یہاں پہ رکھا تھا چیپٹر نمبر نائن کی ورس نمبر فورٹی ون سے لے کے فورٹی فور تک کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو کافر ہے فورٹی ون سے فورٹی فور میں تیرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے دور دور تک اب سیونٹی تھری نمبر آیت تک آتے والا کہتا ہے اے نبی تو نہ صرف یہ کہ کفار کے ساتھ لڑائی کر بلکہ تم منافقوں کے ساتھ بھی لڑائی کر ان کا ٹھکانا جہنم ہے بہت ہی بری جگہ ہے اللہ کیا کہتے ہیں منافقوں کے بارے میں وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی حالانکہ انہوں نے کفر کے کلمے کہے وہ تو کافر ہو چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو وہ حاصل ہی نہ کر سکے وہ لوگ تو اپنا ظاہر کر رہے ہیں مگر اس لیے اللہ کے سر نے گنی کر دیا تھا اپنے فضل سے اب اگر یہ توبہ بھی کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پیٹ موریں گے تو اللہ نے انہیں بہت دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 155 چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 24 ان دو آیتوں میں اللہ نے کہا تھا اگر یہ منافق معافی مانگ لے ہم انہیں معاف کر دیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دو آیتوں پہ میں واپس جاؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب ہم چیپٹر نمبر 9 پہ آئیں گے یہاں پہ اب محمد کے پاس بہت ساری فوج ہو چکی ہے لوگ ہو چکے ہیں جگہ جگہ کنزیکٹو اٹیکس بھیج رہا ہے وہ اب اس کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہی لہذا اب ان کی معافی نہیں ہے پہلے معافی کیوں تھی پہلے لوگ کم تھے پہلے لوگ کم تھے پہلے معافیاں مل رہی تھیں اب اگر تم جہاد پہ نہیں جاتے تو معافی کوئی نہیں ہے اب جہاد پہ نہیں جاتے معافی نہیں ہے اب جہنم میں سڑو گے تم لوگ اب تم ایسا لڑائی بھی کریں گے اور جہنم میں بھی سڑو گے اور کیا کہتا اللہ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اللہ تو ہمیں پیسے دے دے ہم تیری راہ میں پیسے دیں گے اب کیا ہو رہا ہے اور جب اللہ نے انہیں نوازا تو انہوں نے دولت اپنے پاس رکھی اور محمد کو نہیں دی محمد کو نہیں دی تو کیا ہوا ان کے ساتھ تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان میں نفاق یعنی کہ وہ منافق ہو گئے اس دن تک جس دن تک یہ لوگ ملاقات کریں گے اس کے سبب وعدہ خلافی کی جو انہوں نے اللہ کے سبب کی تھی جھوٹ بولتے رہتے تھے وہ تو تو کیا کرے گا کیا انہیں نہیں معلوم اللہ جانتا ہے ان کے بیتوں کو سرگوشیوں کو بھی اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے اس میں غیب کا علم کیا ہے اس میں غیب کا علم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پیسہ آئے گا ہم تیرے دیں گے نہیں دیا کون سا غیب کا علم ہے اس میں محمد کو کہا تھا ہم امیر ہوئے تو پیسہ دیں گے نہیں دے رہے اب وہ غیب کا علم کیا ہے یہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ اب بتانا چاہیے تھا جب پیسہ آ گیا اور نہیں دے رہے کون سا غیب کا علم ہے آیتیں ریئیکشن میں آتی ہیں تو غائب علم اللہ کو کہاں سے ہے بہت خوش ہو گئے تھے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے والے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد انہوں نے جہاد جن لوگ جو نہیں گئے جہاد پہ جو گھروں میں رہ گئے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں نہیں نکلے دوسروں کو بھی کہنے لگے گرمی بہت ہے مت نکلو ان کو بولو ابے جہنم کی گرمی زیادہ ہے اس دنیا کی گرمی میں نکلو اور جا کے لڑائی کرو اسلام کی سرزمین کو بڑھانا ہے ہم نے ہم نے اسلام کی سرزمین کو بڑھانا ہے نکلو باہر نہیں نکلے ان کو جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے کیوں اللہ کہتا ہے انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئے زیادہ کیونکہ انہوں نے جہنم کما لی ہے یہ ہنس رہے ہیں نا ہم نہیں گئے دیکھا نا گرمی میں نہیں نکلے ہم تو گھر میں بیٹھے رہے ان کو سالو آگ میں سڑو گے رو زیادہ بس اے نبی اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے نکلنے کے لیے تو کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے گیم چینج ہونے لگی ہے منافقوں کو اب کیا جا رہا ہے اب نہ نکلو دفاع ہو جاؤ سالو تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تم پہلی مرتبہ راضی تھے بیٹھنے پہ ہمیشہ بیٹھے رہنوں میں رہو گے اب نہیں نکل سکتے تم گیٹ لاسٹ کیا ہوگا تمہارے ساتھ اے نبی ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو تو نے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی یہ وہ مسلمان ہیں جو آپ کے ساتھ مدینہ بھی آئے ہوں گے مدینہ میں مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ساتھ مکہ میں بھی آئے ہیں اٹیک بھی کیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں نبی بس یار ہمارے پاس ہمارا مکہ واپس آ گیا اب ہمیں مزید باہر نکل کے عمان کی فرنجز تک اٹیک نہیں کرنا ہمیں شام کی فرنجز تک اٹیک نہیں کرنا ہمیں ایجپٹ تک اٹیک نہیں کرنا یار ہمیں اپنا ہمارا دیش مل گیا ہے let's let's stay here defend اگر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم ڈیفینڈ ضرور کریں گے اتنی گرمی میں ہمیں دور دور لے جا کے اٹیک کیوں کرا رہا ہے لڑکیوں کے خواب دکھا رہا ہے کبھی بلونڈیوں کے کبھی مالے غنیمت دکھا رہا ہے کبھی جنت میں لوشے دکھا رہا ہے نہیں نکلنا اللہ کہتا ہے اگر یہ مر بھی جائیں تو ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا تو نے محمد یہ سالے جہنمی ہیں ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوں یہ کفار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ اسی حالت میں مریں گے یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے میں نے کیا بتایا تھا شروع میں اللہ منافقوں کو معاف کری جا رہا ہے لوگ کم ہیں اللہ معاف کری جا رہا ہے چیپٹر نمبر تھری میں معاف کر دیا چیپٹر نمبر 25 فائیو میں بھی معاف کر دیا چیپٹر نمبر ٹو میں بھی معاف کر دیا یہاں پہ کیا ہے طاقت ہو چکی ہے طاقت بڑھ چکی ہے بہت سارے لوگ آ چکے ہیں سوا لاکھ کے قریب مسلمان ہو چکے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب مسلمان ہیں اس وقت فوجیں ملٹیپل ایریا کے اوپر جا رہی ہیں جو لوگ اب نہیں جا رہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کو یہ منافق لوگ ہیں سالے تیرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے دور دور تک ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑنی اگر یہ مر گئے تو پہلے چیپٹر نائن کی سیونٹی تھری میں کیا بولا ان کے ساتھ لڑائی کر اب کیا بولا اگر مرے تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا جہنمی ہے سالے میں نہیں معاف کروں گا ان کو اور آپ کو پسند نہ آئیں گے ان کے امول ان کی اولاد اللہ تو یہی چاہتا ہے انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ امام ڈرو اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ تو رخصت مارتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں نبی ہمیں نہیں جات لے کے جا تیری مہربانی یار ہاں، نہیں لے کے جا ہمیں بیٹھا رہنے دے بال بچے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے امن پسند ہی رہو وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے ابھی میں نے عدیثے کیا دکھائی تھی عورت کے لیے جہاد کیا ہے حج کرے عورت کے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے حج کرے تو عورتیں جہاد پہ نہیں جاتی یہ مسلح عورت بن گئے ہیں چوریاں پہن لی ہیں سالوں نے گھروں میں بیٹھے ہیں عورتوں کی طرح باہر نہیں نکلتے فرنجز فرنجز فرنجز عمان کی تک نہیں نہیں جاتے جاتے تبوک پر ایجپٹ میں نہیں جاتے اٹیک نہیں کرتے آگے سے بڑھ کر اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے اسٹمپے لڑکیاں بنا دی ہے ان کو عورتیں بن گئی ہیں لیکن رسول اور وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور اپنے پیسوں سے بھی دیا اور اپنی جانوں کا بھی نذرانہ دیا یہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں فلا پائیں گے یہی ہیں جو فلا پائیں گے اب مجھے بتاؤ افینسو جہاد نہیں ہے لاسٹ چیپٹر نائن آخری کمانڈمنٹ جو محمد دے رہا ہے آل افینسو ہیں ایک بھی ڈیفینسو نہیں ہے ہم نے ڈیفینسو سے شروع کیا تھا آپ دیکھیں میں نے پوری سٹیپنگ سٹون میں نے کہا تھا سٹیپنگ سٹون بنائیں گے اور پھر چڑھیں گے اور پہاڑ کی ٹوپی تک پہنچیں گے پہاڑ کی چوٹی کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے this is the last of the chapter کا لاسٹ سورج لاسٹ آئے ہیں اور اس کے بعد hundred eleven to hundred three تھوڑی سی رہیٹ اچھا، جی. پارٹ ہے کیونکہ ایک دم زیادہ لمبا بھی ہو جائے گا نا تو تھوڑا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو جائے اچھا وہ چلے گئے جانے تو چھوڑو کنٹینیو بتاؤ چلا گیا اس سے ایک بات آیا تھا چار آیت کمپلیٹ کر لو آپ اوکے یہ چار آیتیں اور لیتے ہیں اور یہ جو سلمان صاحب ہیں وہ اپنے کیمرے کو اور اس کو دیں اس کے بعد مسلمانوں کو لیتے ہیں یا اسٹریٹ پاتھ نے کیا بتانا ہے یار دو نمبر ہے وہ بھی chapter number ninety ninety two ninety four لیتے ہیں یہ گیم یہاں پہ گیم ہونے لگی ہے اور آئے آپ کے پاس بہانے والے بدو بھی ان کو رخصت دے دی جائے پیٹ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے جہٹ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول سے انقریب دردناک عذاب پہنچے گا کفر پہ ارے رہے ہیں کچھ گناہ نہیں ضعیفوں پہ بیماروں پر اب اللہ کیا کر رہا ہے اب اللہ جا کے کہہ رہا ہے کہ بڈھے اور بیمار اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے خرچنے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی ان پہ کوئی جرم ہے جو آئے آپ کے پاس آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس پہ میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں تو لوٹ گئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے خرچے یہ ٹھیک ہے یہ چلیں گے الزام تو ان لوگوں پہ ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جب وہ غنی ہیں مالدار بھی ہیں راضی ہو گئے اس پہ کہ ہو جائیں گے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اللہ نے ان کے دنوں پہ مور لگائی ہے دیکھیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے آپ کو بڈو شڈو کو اور غریبوں کو زیادہ دے دیے غریبوں کا ہے تم پیسے سے نہ دو بڈھے ہو کوئی بات نہیں ضعیف ہو کوئی بات نہیں لیکن اگر پیسے والے ہو اور طاقت والے ہو تو تم نے جانا ورنہ تم اورتے ہو بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کے ان کے پاس لوٹ جاؤ آپ کہہ دیجئے گا بہانے مت بناؤ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دی تمہاری خبروں سے اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمر کو میں دیکھے گا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے دو نمبر آیت چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ایک سو گیارہ سے ایک سو تیئیس آخری آئے ہیں ایمان والوں جنگ کرو کافروں سے جو تم سے قریب ہیں وہ تمہارے اندر سختی پائیں یہ ایک سو تیئیس نہیں آئے تھے لیکن ایک سو تیئیسویں تک پہنچنے کے لیے ایک سو گیارہ سے شروع کریں گے ایک سو گیارہ کیا کہتا ہے یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانے تمہاری جانیں اللہ نے خرید لی ہیں کس کے عوض کس کے عوض اور ان کے مال بھی اس قیمت پہ کہ جنت ہے جنت کی عوض خرید لی ہے تمہارا مال اور تمہاری جان کسی کو نہیں پتا جنت ہے کہ نہیں ہے لیکن اللہ نے خرید لیا جنت دکھا کے خواب دکھا کے خرید لیے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں یہ وعدہ اللہ کا ذمہ ہے سچا رایت انجیل اور قرآن میں اللہ سے بھر کے اپنا وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو رایت انجیل کو بیچ میں گھسیٹ لیا کتے نے توبہ کرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کی حمد کرنے والے وغیرہ وغیرہ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کے لیے نبی ایمان لائے مشرقین کے قرابت داروں کا کانٹیکٹ چینج ہو رہا ہے استغفار کرتے رہے ابراہیم کو بیچ میں لے آئے پتہ نہیں کیوں اللہ کا یہ طریقہ نہیں کسی قوم کو گمراہ کرے کرنے کے بعد انہیں ہدایت دی دی ہو جب تک ان پہ واضح نہ کرتے کسی چیز کا ٹھیک ہے آگے گیم چینج ہونے لگی ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے اوکے مہربان ہے مہربان ہوا اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انسان پر جنہوں نے آپ کا اتباع کیا مشکل وقت کے بعد ان کو ایک گروہ کے دل میں کچھ کچھ ہی آنے لگی پھر اللہ نے نظر رحمت فرمائی ان کے حق میں اور کیا کیا ان پر تین پر جن کا معاملہ موخر ہوا گیم خراب ہو رہی ہے بلا وجہ اللہ گیم بنا رہا ہے اہل ایمان تقوا اختیار کرو سچے لوگوں کی معیشت کرو اہمی گیم بنا رہا ہے کوئی کوئی گیم نہیں آ رہی اہل مدینہ ان کے ارد گرد بدو لوگوں کے لیے روا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہتے اور یہ کہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بھر کر عزیز سمجھتے یہ اس لیے کہ انہیں پیاس مشقت اور فاقے کی ٹینشن تھی تکلیف کی ٹینشن تھی اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے تھے اللہ نے ان کی تمام نیکیوں کو ضائع نہیں کر دیا باقی کو ٹھیک ہے کیوں اللہ کی راہ میں نہیں نکلے جو نکلا ہے اس کی اس کو اجر مل رہا اور جو خرچ کرتے ہیں کوئی نقطہ چھوڑتا ہو بڑا ہو کچھ بھی جو بھی اس نے کیا ہے ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اللہ بدلہ دے گا انہیں عمدہ قسم کا بدلہ کون سا بدلہ جنت آپ کو دکھایا ہے خواب اہل ایمان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ سب کے سب نکل آئیں ایسا کیوں نہ ہوتا کہ نکلتا ہے ہر ایک جماعت سے گروہ تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتا اب اللہ یہاں پہ کیا گیم بنا رہا ہے کچھ اسکالر بن جاؤ اگر اسکالر بن گئے ہو تو اسکالر بن کے رہو تم دین فہم پھیلاؤ اور ورنہ ہر وقت جنگ میں رہو اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ end of chapter nine last marching order this is the reality of Islam Sahil بھائی بھائی اینڈ ساجد کیا کہتے ہیں بہت زبردست طریقے سے کور کیا آپ نے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ چھوٹا ہے ساری کی ساری ڈیفینس اور آفینس سب چیز کور ہو گئی آپ چاہیے مومن بھائی کو ہمارے کے آ کے بتائے بھائی کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس پہ ایسا مذہب ہے جس میں صرف لڑائی لڑائی لڑائی لڑائی لڑائی لڑ لڑ کے مر جاؤ چاہتے کیا تم لوگ اور تمہارا دین ایک سو پچیس آیات کس طریقے سے ابھی لڑائی ہی نہ کرو سے اب ڈیفینس کرو سے ڈیفینس بھی کرو اوفینس بھی کرو تھوڑا تھوڑا سے ناؤ کم آؤٹ دور دور تک جاؤ لڑائی کرو قتل و قتال کرو لاسٹ مارچنگ آرڈر اسی وجہ اور کورونا میں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں پھیلنا چاہتا ہے لیکن لالا جی اچھا کیا آپ نے یہ تیسرا پارٹ جو تھا یہ پورا خلاصہ کلام تھا آپ کے دو اسٹریمس کا زبردست طریقے سے آپ نے خلاصہ کیا کہ ون ٹوینٹی فائیو آیات میں کس طریقے سے جہاد کو ذکر کیا گیا ہے اور جہاد کا اصل مطلب کیا ہے حالانکہ جو علماء کرام ہیں وہ جہاد بن نفس اور جہاد بن لسان یہی کہتے ہوئے آئے ہیں لیکن آج کی جب آپ کی اسٹریم سنیں گے تو فرمائیں گے کہ نہیں جہاد بن نفس اور جہاد بن لسان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے فاطمہ شاخ جی کہہ رہے ہیں ہمت ہے تو کسی اسکالر سے ڈبیٹ کر لے آؤ نا بھائی کیا کروں آپ کو لکھ کے دوں کہ لے آؤ اوپن لائف اسٹریم ہے لنک وہاں پہ پنڈ ہے آپ کے پاس کوئی اسکالر ہے چاہو کال دم کال کرو ان کو ان کو کوئی یار ایڈم یہاں پہ کھڑا ہے اس نے کتا بنا کے رکھ دیا ہوا تمام مسلمانوں کو اور محمد کو آ کے اسے ڈبیٹ کرو بلاؤ ان کو گو برنگ دم برنگ دم آل سب کو لے کے آؤ ایک ہی وقت میں بلیک مار دی بلاک مار دیا بلاک مار دیا گڈ ون گڈ ون سالے ڈرتے ہیں ٹانگیں کامتی ہیں ان کی میرے نام سے جی سر پونم ابی جی آپ کے سپر اسٹیکر کا بہت شکریہ ویرو ماٹو بھائی آئے کہہ رہے ایڈم بھائی لو یو آل لائف ساحل سبھی اکثر مسلم thank you so very much Gaurav Kumar بھائی آئے فرما رہے اللہ میوچل کیا کہہ رہے ہیں یوگی جی آئے I Pakistani family friend talk about humanity and peace in Islam آج آپ نے دیکھ لیا سر پیس کہاں ہے دو چار آیتوں کے علاوہ پیس دکھا ہی نہیں سکتے یہ میں نے ایک سو پچیس آیتوں سے آپ کو ڈیفینس اٹیک دکھایا جین سرفرے بھائی آئے کہہ رہے Lala ji salute to your energy you are hero for us بالکل یہ تو بالکل کلیئر کہا بالکل رائٹ کہا انہوں نے thank you so much sir Osho the great ji آئے سپر اسٹیکر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو اور شکریہ محترم ایکسپلور uh, ایکسپلورر بھائی آئے کہہ رہے ہیں excellent presentation please add an article about this to your website this would help us to understand how I how Islam was change love you brother thank you so much explorer بالکل سر آپ کی انگلش بھی مست ہو جائے گی تب بہتر ہو رہی ہے آن دس ٹاپکنیشن سنگھ کے وہ علی سنہا کا خیال ہے جو میں کروں گا وقت کے ساتھ آپ دیکھیے گا تھوڑا سا ہم قرآن اور حدیث کو ایکسپلین کر لیں پھر آؤٹ آف قرآن حدیث بھی چلیں گے سر ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ابھی ٹائم ابو علی سینا والی کہہ رہے ہیں لالا جی ابو علی سینا انڈرسٹینڈنگ محمد علی سینا یار انڈرسٹینڈنگ محمد فیمس کتاب نماد 77 thank you so very much for your 10 dollar super sticker وہ جی ایک بار پھر آتے ہیں یہ آپ پڑھ لیں سر بی ایس سی لو ارے یار یہ فرما رہے ہیں قرآن زبان استعمال کر رہے ہیں اور بھائی آئے کہہ رہے ہیں Adam Seeger love you Adam Seeger love you as bro کہنے کو وہ چلی گئی کہہ کے وہ چلی گئی ارے یار کہہ کے چلی جاتی ہے وہ رمیش جوہر بھائی آپ کے محبت بھر نظر آنے کا شکریہ یہ کیا T C Burman T C Burman thank you so very much sir نظرانہ مسلم سر پڑھ لیں گے تو شاید ذرا تھوڑی سی عقل بھی آ جائے گی ان لوگوں کو جی وہ بھائی <coughs> دوبارہ آیا کہہ رہے سالے پورا دن چومڈ رہے گا تو ویک تو ہوگا ہی نا کیا رہے گا چومڈ کیا ہے یار سائل بھائی چلے چھوڑے چومو چومو ہو سکتا ہے وہ ڈینجر ہاں۔ ہی رہے گا وہ دو بھی رہے گا سنا اگستین سنا اگستین کہتی ہیں Iram may god always protect you with his precious blood thank you so very much thanks a lot sana amin thank you so much بالکل صحیح کہا انہوں نے آگے چلتے ہیں سنا اگستین کا ایک اور میسج آیا سیم میسج ہے Iram may God always protect you with his precious blood thank you Sana Augustine اور جبرائیل دا پوسٹ مین اف اللہ جی کہتے ہیں today you have proved why all Muslims are zombies sir thank you so very much ہمارے پاس ڈیجیٹیرین جی آتی ہیں 1000 روپیز کے ساتھ Iram sir awesome knowledge thank you for your effort little bit of interaction is needed sir hope you are okay with my suggestion جی جناب سر وہ انٹریکشن میں پرابلم جو ہوتا ہے کہ پھر وہ انہوں نے لیفٹ رائٹ بہت جانا تھا تو میں ایک فلو میں نہ بتا سکتا اب میں نے فلو میں بتا دی ہے اب انٹریکشن کرتے ہیں لوگ جڑ گئے ہیں پیچھے اور راہل جی تھینکس الاٹ ریو یو جی سپر ایڈم بھائی thank you so very much sir Upma Shukla hail to king Adam thank you so very much sir human being جی ایڈم آپ کی ویڈیوز انڈیا نیوز چینل پہ چلائیے سر وہ جب وہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے ابھی کچھ ریکارڈ ہوئی ہیں دیکھو کس دن آتی ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور میرے خیال میں منڈے ٹیوزڈے کو آئیں گے اب اور ہمارے ساتھ یہ کون آیا ہے ساجد بھائی نمیش بھائی بھٹ ساحل میرا لائن اچھا میں میں اردو والا شیر اور ساحل انگریزی والا شیر <laughs> اور میں عربی والا تو عربی والا اسد ٹھیک ہے شیواجی آتے ہیں 999 کے ساتھ سپر چیٹ کے لیے شیواجی نہیں بھائی شیو بھائی ہے شیو بھائی جی پانی لے تھوڑا ہاں میں پانی پیتا ہوں آپ پڑھیں شیو بھائی کہہ رہے ہیں سپر چیٹا کے لیے کر رہے یہ سب تم لوگا <laughs> جو کل آیا تھا بندہ سائل بھائی یاد آ گیا ہاں۔ <laughs> ہلکی آنچ میں بھولا قادری لیکن بیسیکلی کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ جب قرآن لکھا گیا ڈال دیا ڈال دیا اور کہا یہ جاتا ہے حدیثوں کے اندر ہی کہ محمد نے جب آخری رمضان میں پڑھا تھا تو اس آرڈر میں پڑھا تھا کہا جاتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے کوئی ایویڈینس نہیں ہے اپما شکلا جی تھینک یو ساجد بھائی بھائی یا ساحل الحمد نہیں وہ کیسے کہتے Indian to sleep I will watch right sir thank you so always ان کا ہمارے پاس want to Iram see Sameer together Nimesh Bhat ji Sahil بھائی آپ نے ابھی تک مجھے ان بلوک نہیں کیا جو صاحب آتے ہیں نیم تو وہ بتایا کرتی تھی یہ تو ہاتھ دو کے پیچھے پڑی گیا ہے ہے یار یہ پتا نہیں کون ہے یار وہ on the order of the people جو کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیب علی صاحب ویسے جڑا تو وہ کرتی تھی لالا جی ہاں بالکل جی منیب علی صاحب جی، آواز صحیح آ رہی ہے نہیں نہیں ہماری آواز آپ سے اچھا ٹھیک ہے ابھی میں ٹھیک کرتا ہوں کریں جی ساحل بھائی میں ٹھیک ہوں اور دوسرے کون ہیں ساجد امام جہاد آف سینس ہے کنفلکٹ ہے یا پھر پرتیرودھاتمک لڑائی ہے اس پہ بولو ایک گھنٹے سے گفتگو چل رہی تھی جناب ابھی پیش کیا تھا ایڈم صاحب نے تو آپ نے دیکھا اس کو سنا اچھے سے سنا سنا اسی کے بارے میں بتا دیجیے کیا سنا آپ نے کیا جانا اس میں پارٹ ون ہے پارٹ ٹو ہے پارٹ تھری ہے میں پارٹ ون کے بارے میں بتاؤں پارٹ ٹو کے بارے میں بتاؤں یا پارٹ تھری کے بارے میں بتاؤں جو ابھی سنا اس کے بارے میں بتائیں آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے لاسٹ والی قرآن چیپٹر نمبر آدھے گھنٹے نمبر فورٹی ون سے لے کے ہنڈریڈ ٹوینٹی تھری میں کیا ہے آپ تھوڑا سا سنا دیجیے اس کے بعد میں یاد آ جائے کیا کروں تھوڑا سا آپ جو ریکل کر دیجیے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں آپ اور پھر آ کے اوپر وائٹ بات کر لیں یوٹیوب پہ جائیں ریوائنڈ کریں اور دیکھ لیں جی اسٹریٹ بات جی کون سی کھولوں حدیث حدیث کون سی کھولوں ٹو سکس نائن ایٹ جو مکہ کا سردار ہے ادھر کے بھاگا تھا اچھا اچھا خندق نہیں خندق بولنے دے یار ساجد جی اس کے بعد ہوا تھا اچھا اوکے تین سرائے کیا کیا سرائے تھے کو سنا دو اچھا حدیث پڑھو گے کہ نہیں آپ پڑھو جو لے کے آئے ہو بتاؤ نا میں بتاتا ہوں اردو میں اچھا اردو لے آؤں رکو اردو لاتا ہوں پڑھو بھائی پڑھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیبہ کی صلح قریش سے کی تو اس نے کی سے کی تو اس کی دستاویز حضرت علی رضی اللہ نے لکھی انہوں نے اس میں لکھا محمد صحیح بخاری 2698 جی سر انہوں نے اس میں لکھا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشکین نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ محمد کے ساتھ رہتے اگر آپ رسول اللہ ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے ہوئے کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کا لفظ مٹا دو علی رضی اللہ عنہ کہہ کے میں نے کہا میں تو اسے نہیں مٹا سکتا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے دول وہ لفظ مٹا دیا اور مشرقین کے ساتھ ایک شرط پر صلاح کی آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آئندہ سال تین دن کے لیے مکہ آئے ہتھیار میان میں رکھ کر داخل ہوا شاگردوں نے پوچھا کہ لال بند کیا چیز ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اس کا نام لال بن ہے اس سے دو اس سے جی۔ اس سے پہلے کا دو یہ حدیث پورا نہیں ہے یہ حدیث مجھے کس نے دی ہے صحیح بخاری کی مجھے یہ حدیث کس نے دی تھی بخاری کی 2698 اس میں تو مجھے یہ حدیث کس نے دی تھی اس میں تو ایک ہی سرایت دکھا رہا ہے میں نے دی اوکے یہ حدیث 2698 ہے ابھی آپ نے صحیح بخاری بولا تھا نا جی، جی، ابھی آپ نے مجھے صحیح بخاری بولا تھا نا جی جی اوکے ہم آپ نے حدیث کس چیز کی لانی تھی آپ نے حدیث کس چیز کی لانی تھی آپ نے حدیث کس بارے میں لانی تھی کے موقع پہ جو امن ہوئی تھی اسی کے بارے میں نہیں آپ نے یہ لانی تھی حدیث جی۔ کہ انہوں نے سلاح دیبیا توڑا وہ حدیث کہاں ہے کس نے توڑا کس طریقے سے توڑا اس پہ آؤں گا نہیں مجھے وہ بتائیں کہ کس نے توڑا وہ دکھائیں آپ نے یہ سلح ادیبیہ سب سے پہلے کس نے آفر کیا آپ بتاؤ کس نے توڑا یعنی ہے وہ بتانا ہے آپ نے کس نے آفر کیا یار سنو اللہ نے آفر اچھا، میں وہی بتا محمد نے آفر کیا بابا جی کے ٹھولے نے آفر کیا سانپ نے آفر اچھا، کیا کتے نے آفر کیا آئی ڈونٹ کیئر کس طریقے سے توڑا کس نے توڑا وہ دکھانا ہے آپ نے سنو سنو سنو کس طریقے سے ٹوٹا سب سے پہلے مکو والوں نے توڑا کہاں لکھا ہے کہاں لکھا وہ بتائیں مجھے کس نے توڑا ایکزیکٹ وہ آگیا مجھے دیکھ لیں میں ایکزیکٹ پہ آ رہا ہوں بھائی جان وہاں پہ ہی آئے نا سیدھا باقی بیک گراؤنڈ چھوڑ دیں مجھے رٹی ہوئی ہے ایکزیکٹ واقعہ بتائیں واقعہ بتائے کہاں پہ دو منٹ ہے پوری حدیث پڑھنے دی ہے مجھے یہ بتا دو کس نے توڑی کہاں توڑی وہ والی وہاں ٹو سکس نائن لکھا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوگا کہ کس بندے نے توڑی ہے کتنے سال تک چلی صحیح بخاری میں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوگا کہ کس بندے نے توڑی ہے آواز کٹ رہی ہے آپ کی آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے میں نے کہا اس حدیث میں لکھا ہوگا کس بندے نے توڑی اور کس طریقے سے توڑی ہے جی نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں نا آپ تو سن رہے بات یار میں نے کہا ہے مجھے صرف یہ بتائیں کس بندے نے توڑی ہے وہ بتائیں مکے والوں نے توڑی ہے اوکے کس نے کس طریقے سے وہ واقعہ دکھائیں کس بندے نے توڑی ہے کس طریقے سے توڑی ہے وہ آپ نے بتانا آپ لاجک پہ بات کرتے ہو نا بھائی مجھے ریفرنس دے دیں کس بندے نے توڑی ہے کیسے توڑی ہے why is it so difficult for you to understand ایک سمپل سوال ہے کیسے توڑی میں وہ بتا رہا ہوں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کس جگہ کو کھول کے پڑھوں وہ میں بتا رہا ہوں تو اوکے کہاں کہاں سے پڑھوں 2699 اوکے 2699 اسے پڑھو جی نہیں نہیں ہے یہی پرابلم ہے تم لوگوں کا کہ تم لوگوں کو کامن سینس نہیں ہے تھینک یو فار ایکسیپٹنگ بات ارے بھائی جب سے تم کو ایک انسان کم سے کم ایک منٹ روک ایک چپ ہو جا ایک انسان تجھے کب سے کم سے کم نہیں بولا تجھے اس کو تھوڑا میوٹ کرو یار روکو میں میوٹ کرتا ہوں اس کو یہ مانے گا نہیں اچھا میرے پاس آپشن ہے ایڈم اس کو میوٹ کرو تھوڑا میں میوٹ ہو گیا دیکھو ایک انسان تقریباً پندرہ سے بیس بار آپ کو پوچھ چکا ہے اور آپ گئے بھی تھی اسی کے لیے ریفرنس لانے کے لیے کہ کس نے اور کیسے توڑی آپ کے منہ سے نہیں سننا ہے ہم کو آپ نے جہاں سے پڑھا ہے آپ کو سپنا تو نہیں آئے گا نا کہ اس وجہ سے اس نے توڑی تھی سپنا تو نہیں آئے گا کدھر نہ کدھر سے آپ نے پڑھا ہوگا وہ ریفرنس ہمیں بتاؤ کہ کدھر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پڑھو اور اس کے بعد پھر لوجک ہوں میں بولوں ابے ریفرنس تو دو ریفرنس میں ابھی کھوج ہی رہا ہوں جو ملا ہے میں کل ہاں، میں کل آپ کو نکال کے دوں گا <laughs> تو پھر یہاں پہ سب سے پہلے تمہیں کہنا چاہیے تمہیں ابھی تک ریفرنس نہیں ملا کیا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو یو آر ویسٹنگ ٹائم بھائی دو حدیث میں دکھایا دو حدیث میں جو لاجک میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو لاجک گالی سنے گا میرے مجھ سے میں اپنی بات پورا کروں میں اپنی بات پورا کروں مت کر تو ریفرنس لے کے ریفرنس کھوج جا کے میں کھوجا ٹائم نہیں ملا مل جائے گا وہ بھی ریفرنس مل جائے گا ابے جب سے تو کم سے کم آدھا گھنٹے سے بیٹھا ہے ادھر وہ آدھا گھنٹے میں ریفرنس ڈھونڈ لیتا کوئی مولوی کو کال کر لیتا تین تین گھنٹے سے بیٹھا ہے ہاں تو اس کے بدلے جا کے ریفرنس ڈھونڈ لیتا نا بھائی کوئی مولوی کو کال کر لیتا تمہارے پیسے کھاتے ہیں نا وہ لوگ تو تھوڑا محنت کراؤ نا ان سے بھائی ہم ہی لوگ کافی ہے کے کافی یہ یہ تمہارا کافی ہے تم چائے بھی نہیں ہے سننے نہیں مانگ رہے پتہ ہے کہ جواب مل گیا جو سننے نہیں مانگ رہے اور میرا پیارا بھائی جواب دے دیا کھوج کے جواب دے دیا اور کھوجنا چالو ہے ابھی تک سننے نہیں مانگ رہے ہو جواب پتہ ہے مل گیا آپ لوگ کو ابے ریفرنس دے کے جواب دینا ریفرنس کیوں نہیں ہے تیرے پاس بندے نے صلاح ادیویہ کیا وہ بندہ کیسے توڑے گا اچھا یہ ارے پہلا لاجک پہ پہلا لاجک پہ تھوڑا آپ لوگ کو ڈسکس کرنے دے وہ باپ رے باپ وہ میری ماں کے سو لوگ دیکھ رہے ہیں پہلا لاجک یہ ہے کہ جو سلا کرتا ہے بائی ڈیفالٹ وہ کبھی توڑتا نہیں ہے یہ لاجک ہے پہلا لاجک او مائی گڈنس یہ ان کا یہ ہے سوچو لاجک ہاں بھائی دوسرا لاجک کیا ہے <laughs> کیا ہی بتایا دوسرا سن لو آپ تین ہاں۔ شرائط تھے پہلی شرائط کی اگر مکہ سے اگر بندہ مسلمان بن گیا ہے تو وہ میرے حوالے کرنا مدینے نہیں جائے گا اگر مدینے سے کوئی بندہ مکہ آئے تو وہ آنے دینے کا ٹھیک ہے دوسری شرائط کی مکہ اگلے سال آؤں گا جب مسلمان ہوئے تو مدینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ان کو نہیں آنے دیے تو وہ مکے مدینے کے درمیان میں رہے وہاں باقی جتنے کے درمیان میں رہے یار کیا ایڈیٹ ہو گیا تم ارے بھائی حدیث حدیث حدیث میں دکھا رہا ہوں مجھے دکھاؤ شرط کس نے توڑی کہاں توڑی وہ دکھاؤ بس شرط نہیں وہ وہ ہاں۔ وہ جو بندے مکہ مدینے کے درمیان میرا وہ وہ حدیث کر کے لاؤ سرچ کر کے لاؤ سرچ کر کے لاؤ بھائی کس نے تو مکہ مدینے کے درمیان میں جو ایک جگہ ہے وہاں oh, پہ وہ بندے رکا میں حدیث دکھاؤں گا ارے تیرے سے وہ مطالبہ نہیں ہے بھائی کہ کون کدھر رکا ہے تیرے سے مطالبہ یہ ہے کیسے ٹوٹا میں وہ بتا رہا ہوں کہاں ہے وہ ٹوٹا کیا وہ ریفرنس بتا دے گروپ جمع ہوا مدینہ تو آ نہیں سکتا ہے کون توڑا مسلمانوں کا ایک گروپ نے توڑا مسلمانوں نے توڑا ماشاء اللہ تو بہترین ہو گیا تو بیسیکلی محمد نے کیا اور محمد کے ساتھیوں نے توڑ دیا ماشاء اللہ لیول ہے یار اس بندے کا سیریسلی دو گھنٹے سے اس کو ٹائم دیا ہے کہ جا جا کے یار ڈھونڈ کے لیا اور at the end of the واپس آیا میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں یار یہ یہ طریقہ ہے یار ٹائم ویسٹ کرنا ہے ایڈم ان کے باپ وٹڑی صاحب کے پاس ریفرنس نہیں ہوتا ہے جب میں ان کو پکڑا تھا یہ بات پہ ایک سال ہونے آ گیا میرے خیال سے اس بات کو کہ بھائی تم نے تمہارا عالم جو لکھا ہے کہ ابو بکر نے خود سے رشتہ دیا تھا حضرت عائشہ کا رسول اللہ کو مطلب آفر کیا تھا اس کی دلیل کیا ہے تو اس نے اپنے عالم کی کتاب سے بتایا میں نے بولا کہ بھائی یہ عالم نے کہاں سے لیا یہ تو ابھی ابھی ابھی یہ تیرے حیات میں تھا تو کہاں سے لیا ہے تو بولتا ہے نہیں میری میرا عالم کی بات پہ میں توقع رکھتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں اتنا ہی میرے لیے کافی آن ریکارڈ ہے بھائی آن ریکارڈ سوچو oh, تو جب ان کے باپ کے پاس ریفرنس سے ہی ہے تو ان کے پاس آج تک ایسا ہوا کہ یہ لوگ کبھی ریفرنس لا کے دکھائے اپنی باتوں کا کیا بنے گا یار ان کا کیا بنے گا ان کا تھوڑی شرم آنی چاہیے بھائی ان کو جا کے کم سے کم جو بول کے جا رہے ہو جو کام لے رہے ہو ایٹ لیسٹ وہ پورا تو کرو بھائی دیکھیں سر کوئی اور ہے ان کا تو میں مطلب ہے ہم ہم sick of wasting time with this guy ٹڈا جی جڑے ہیں جی ہمارے ساتھ جی مسٹر ٹڈا سورۃ توبہ کی ایت نمبر 6 کھول لیں سورۃ توبہ کی ایت نمبر 6 نمبر ہاں کی کافروں نے توڑی تھی مشرقوں نے توڑی تھی ہاں، ہاں، سورہ توبہ ہاں۔ اس کے اندر لکھا ہوا سارا سورہ توبہ کیا یہی سورہ توبہ کیا میں چھ میں لکھا ہوا ہاں سوال یہ نہیں ہیلو ریلیکس بولو سوال یہ نہیں ہے کس نے توڑی کیسے توڑی کس طریقے سے توڑی یہ سوال ہے حملہ کر دیا تھا مشرقوں نے آ کر بول دیا تھا کہاں لکھا کہاں لکھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کہاں لکھا وہاں سے سٹارٹنگ ہے پڑھنا شروع کرو آپ کس ریفرنس میں لکھا ہوا ہے ہاں، میں نے توبہ کی آیت نمبر سے لے کے بارہ تک پڑھ دی تھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے توڑی کوشچن یہ ہے کس نے توڑی کیسے توڑی کیا واقعہ ہوا تھا وہ بتائے مجھے کوئی پلیز ہاں ابو سفیان آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا تھا کہ واپس اسی میں لکھا ہوا ہے تفسیر اس کے اندر بھی اس کی تفسیر میں بھی ابو سفیان نے آ کر کہا تھا کہ اس کو واپس لے لو تو پھر محمد وہ ان کی بیوی جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تم مشرق ہو تم نباغ ہو تم ان کے بستر پہ مت بیٹھو یہ بھی لکھا ہوا اس میں جاؤ پڑھو اور بول تیرے بات تو بولتا رہتا اسی میں لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر کھولو تفسیر میں ہے مینشن کون سی والی تفسیر کھولوں کتبی کھول لے کون سی کھولوں تفسیر کتبی کھول اس میں لکھا ہوگا میں نے سنا ہے یہ ساری باتیں لکھا ہوگا سنا ہے سنا ہے وہاں پڑھنا جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ اور پھر مجھے ایکسپلیسٹلی جگہ بتاؤ جہاں میں جاؤں ارے واہ کیا جوکر یار یہ لوگ لکھا ہوگا میں نے یار یار سیریسلی ساحل میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندے کتنے <coughs> oh بھائی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے رسول جو ہے وہ گدے اور وہ گھوڑے کے بیچ والے جانور پر سات سات آسمان پہ اڑ کے گئے تھے تو کیا مان لے کیا <laughs> <laughs> بے وقوفی ہے یار اچھا اس کو معلوم تھا کہ کئی کرتبی تم نے کھول دیا اور غلطی سے وہاں نہیں نکلا اس سے پہلے ڈسکلیمر دے دو <laughs> بعد میں گالی کھانے سے اچھا اتنے دیر میں پڑھ کے آ جاتا نا ایک کرتبی اچھا ایڈم کرتبی ایکسیسیبل نہیں ہے کیا آن لائن بالکل تو یہ جا کے وہاں پہ دیکھ کے آ سکتا تھا نا بالکل آ سکتا تھا مگر بات یہ نا کہ شرم حیا ہو تو یہ جا کے اگلا کام کرے نا شرم حیا ہی نہیں رہ گئی ان لوگوں کو تمہاری آواز تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے ہاں ایڈم صاحب ہمارے واپس آ رہے ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تیئیس سو لوگ سبھی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے اور آپ لوگ آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے جو مومن بھائی ہیں بڑے مطلب دکھ کی بات ہے ہنسی تو آتی ہے لیکن ساتھ میں غم بھی ہے دکھ بھی ہے کہ ان کا لاجیکل لیول کو کیا ہو گیا ان کا لاجک آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ اپنا مزاق بنا رہے ادھر آ کے یار اتنا وقت مل رہا ہے جو چیز ایکسیسیبل ہے اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ تمہارے لوگوں نے ہی وہ لکھی ہے تو کم سے کم جا کے چیک کر کے ایک دم کانفیڈینس کے ساتھ آ کے بتاؤ نا یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ان کو اتنا موقع بھی دیتے ہیں but at the end of the day یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کرتے ہیں تو بہرحال دوسرے بھائی کو دیکھتے ہیں اور کون ہے ہمارے ساتھ دوسرا کوئی ہے جی جناب یہ کوئی آنکھ والا بندہ ہے سر آپ مسلمان ہیں ہم جی۔ بالکل مقتدین یہ تو ایکس مومنہ لگ رہی ہے جی آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی میں ایڈ نہیں ہونا چاہتی تھی میرے پاس کوئی کوسچن ہی نہیں ہے کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہے بس ہی سن رہی تھی آپ کو جی اوکے تو کیا کچھ اگر کہنا چاہتی ہیں تو کہہ دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں پتہ نہیں کیا بولوں ابھی آپ کنٹینیو رکھیں اوکے سن آف ستار جی آئے ہیں اور چلے گئے ہیں میں نے ان کو ایڈ کیا ساتھ ہی چلے گئے اور منیب صاحب ہاں جی آپ نے سرچ کر لیا ریمائنڈ کر کے دیکھ لیا میں نے سرچ کر کر لیا لیا ریمائنڈ کے دیکھ آپ کا پروگرام شروع سے دیکھ رہا ہوں اور ابھی تک دیکھ رہا ہوں جی بتائیے پھر اب دیہات کا سب سے شروع ہوتا ہے دنگے بدر سے یہی میں پوچھا تھا part one part two part three میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ابھی جو بتایا ہے ریفرنس جو آپ کو کوٹ کیا ہے اس سے مجھے بتائیں چیپٹر نمبر نمبر نائن کی آیت فورٹی فور سے کس قسم کا جہاد ہے جہاد جو آپ نے بتایا چیپٹر نمبر نائن کا اس سے اس کے حساب سے یہ جہاد اوفینسو ہے کیونکہ جہاد سے اسلام کو اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے سمجھ رہے کہ نہیں جہاد سے اسلام کو فائدہ ہاں۔ نکل رہی ہے اس لیے محمد نے کہا نکلو اور جا کے ہر جگہ پہ اٹیک کرو اور لوگوں کو پار ہاں۔ کرو رائٹ ہاں یہ سچ ہے سچ ہے میں دوسروں کی طرح جلی بھی نہیں بناؤں گا سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا بہترین ہو گیا سر تو یہی تو ہم دکھا رہے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو جہاد نہیں ہے وہ جھوٹے ہیں ہاں لیکن ڈیفینسو جہاد جہاد الگ بات ہے اوفینسو جہاد کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا کیوں نہیں ہوتی ہے سر اوفینسو جہاد کی ضرورت ہوتی ہے نا اچھی بات ہے آپ لوگوں کو ہے نا کسی اور کو کیوں نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیوں نہیں ہے ہر دھرم میں میں یہودیوں عیسائیوں میں عیسائیوں کی ابھی نہیں ہے یہودیوں میں تھی یہودیوں نے اپنے ملک سے باہر نکل کے کس جگہ پہ اٹیک کیے کیوں نہیں کیے باہر جا کر کے کرنے کی کیا ضرورت ہے کتنا ایجپٹی کتنا کافی نہیں ہے انہوں نے اپنے ملک کو بچایا نا جتنا بھی اس کے اندر سو کالڈ آپ کے مطابق جہاد ہے وہ اپنے ملک کے لیے ہے نا اسرائیل کے لیے ہے نا اسرائیل سے باہر کب نکلے انہوں نے اٹیک کرنے کے لیے وہ بتائیں اتنا کافی نہیں تھا ایجپٹ کیا اسرائیل میں تھا نو گریٹر اسرائیل اگر آپ دیکھیں تو وہ ایجپٹ کے کونوں تک آتا ہے جس طرح گریٹر ہندوستان ہاں، جو گریٹر ہندوستان ہے وہ آل دا وے ٹو افغانستان تک جاتا ہے نا تو یہ انہوں نے ایونچولی قبضہ کر رہے ہیں اسرائیل کو لینا ہے انہوں نے جروسلم تو مین سٹی ہے ان کے پاس جو اسرائیل ہے انہوں نے لینا ہے تو وہ اپنی کنٹری کے لیے ہے نا دیکھو افنسو ہاں۔ افنسو یہ ہے کہ وہ باہر نکلیں اور پھر کچھ کریں انہوں نے تو باہر نکل کے کچھ کیا ہی نہیں کرنا ہے نا اس کا بھی تو مشن ہے نا کرنا ہے تین ہزار سال سے انہوں نے نہیں کیا اب کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو یار کہاں پہ کسی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کہ تم نے پوری دنیا پہ جا کے اٹیک کرنا ہے بتاؤ کہاں لکھے دیکھو جہاد فی سبیل اللہ ایک ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے راہ میں جو دیا کے پاس نہیں ہے نا ہاں ہے ہے ہے سنیے نا سنیے نا دیکھیں کہاں لکھا بھائی ارے ہمارے پاس کہ انہوں نے اپنی کنٹری سے باہر نکل کے کہیں پہ اٹیک کرنا ہے کیا ہے بھائی ایجپٹ پہ جو کیا ہے ایجپٹ کی طرف جو وہ لوگ آ کر کے ہم گریٹر اسرائیل ہے جس طرح ہندوستان آل دا وے ٹو وہ افغانستان تک ہے افغانستان ان کا کنٹری ہے ان کا لینڈ ہے ارے بھائی وہ پہلے نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹائم پہ نہیں تھا وہیں تک سیمت تھے اچھا بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے چھوڑیں آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان مکہ سے نکل کے انڈیا آمب لینے کیوں آئے تھے اٹیک کرتے ہوئے اب انڈیا کا معاملہ محمد گوری کا اور دوسروں کا یہ سب دوسرا لمبا لمبا اتہاس ہے جیسے کہ الیگزینڈر آئے تھے اور اس کے بعد میں وہ پلا تھا وہ آیا تھا مجھے بتاؤ محمدی بھی آئے تھے تو وہ بھی حرام کے پلے تھے الیگزینڈر کیوں حرام کا پلا تھا وہ بھی اپنے ملک کو پھیلانے کے لیے آیا تھا اس لیے حرام کا پلہ تھا تو آپ مجھے بتاؤ برٹش بھی حرام کے پلے ہو گئے وہ بھی حرام کے پلے ہو گئے برٹش بھی حرام کے پلے ہو گئے تب بالکل ایبسلیوٹلی آپ کے لیے تو سب آرام کے پلے ہو جائیں گے جس نے کہا تھا کہ ہند پہ حملہ کرو وہ اور تمام محمدنز وہ بھی حرام کے پلے ہند پہ حملہ کرو مبین جی۔ جی،, جی۔, جی جی ہیلو ہیلو ہے آپ کو انڈین ہو کون ہو ہندوستانی ہو کون ہو ہم ہندوستانی ہیں ہاں۔ اچھا مجھے انڈین نہیں ہے انڈین ہاں؟ نہیں ہے ہندوستانی ہے اچھا، بھارتی ہے ہندوستانی ہے اچھا اچھا بھارتی ہے اچھا یہ بتاؤ یہ بھارت پہ جو برٹشرس آئے تھے اور قبضہ کیا اور غلام بنایا لوگوں کو یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا یہی تو میں بتا رہا ہوں پاور کے بنیاد پر سنیے نا صحیح کیا تھا ہمارے ہاں، ہاں۔ وہی تو مجھے بولنے دیجیے نا ساحل بھائی ہمارے ایک ایک ایک منٹ منٹ منٹ میرے بھائی پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا بعد میں ایکسپلینیشن دینا ہے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا ہم بھارتیوں کے نظر میں وہ غلط تھا ہم لوگ کو غلام بنانا اچھا اور برٹشرس اور آپ کی نظر میں برٹشرس کی نظر سے کیا ہے وہ صحیح ہے برٹش ہاں، کی نظر سے دیکھا جائے تو انہوں نے صحیح کیا تھا قبضہ کیا لوٹا اچھا کیا ان لوگوں کے لیے تو یہ صحیح ہو گیا آپ کی نظر میں تو نا اس کا ہاں، میرے نظر میں غلط ہے ہاں۔ تو کوئی اگر باہر سے آ کے قبضہ کرے گا آپ کے دیش پہ تو یہ تو غلط ہے آپ مان گئے محمد چوری صحیح ہو جائے گی نہیں نہیں وہی اسٹینڈرڈ ہے ایجپٹین کے لیے غلط ہو گئے اور اسلام اور مکہ کے لیے صحیح ہو گئے میرے پیارے بھائی آپ کی نظر میں کوئی دوسرا آ کے آپ کے کنٹری پہ قبضہ کرے وہ غلط ہے تو اسی طریقے سے رسول اللہ بھی غلط ہے نا وہ دوسرے کی کنٹری پہ قبضہ کر رہے تھے ختم ٹاٹا بائی بائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیسا پھر کیسا اب دیکھیے اب ہمارے نظر میں ہمارے بیر شہید بھگت سنگھ ہیرو ہیں لیکن ہاں۔ انگریزوں کے نظر میں وہ جیرو ہیں ایسا ہی ان کی نظر میں ہیرو ہے ہیرو ہے وہ سوال نہیں ہے تمہاری نظر میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ تم تمہارے دیش پر اگر کوئی باہر سے آ کے قبضہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے ایک کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے کس کی نظر میں کون صحیح کون غلط یہ نہیں پوچھ رہے آپ ہاں اسی کانسیپٹ کے آدھار پہ میں بتا رہا ہوں جہاد بھی اسلام کے نظر میں صحیح تھا جیسے جیسے کہ تمہاری نظر میں صحیح ہے ہے غلط وہی میں بتا رہا ہوں رہ تمہاری نظر میں صحیح ہے یا غلط ہے سہیل بھائی میری بات سنیے نا پلیز پلیز بولو اسلام کی نظر میں جہاد فی اللہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ جیسے کہ کرسیڈیس کا جیروسلم پہ ایک دن میں ایک لاکھ بچوں اور عورتوں کا اور اس کا کا قتل کرنا ان کی نظر میں صحیح ہے اسی طریقے سے ابھی انڈیا میں حال ہی میں سنے ہوں گے گو جہاد ان کی ہندوؤں کے نظر میں وہ صحیح ہے مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو ان کی نظر میں غلط ایسا ہے ارے میرے بھائی بتاؤ کہ اسلام کی نظر تمہاری اسلام کی نظر میں تو عورتوں کو ریپ کرنا بھی صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا لکھا مان لیں گے کہاں لکھا لونڈیوں کو لونڈی کو پکڑ کے اس کے ساتھ سیکس کرنا یہ ریپ نہیں ہے بات نا بات آئی ہمارا ہاں ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ نے کہاں سے نکال کے بولا بھیا जिहाद سے اسلام کی نظر میں اسلام کی نظر میں وہ لوگ آئے تو ان کے لیے صحیح تھا میرے لیے تھوڑی صحیح ہوگا اب آئیں گے تو مجھے صحیح تھوڑی لگے گا تم مسلمان نہیں ہو کیا تم نے کہا اسلام کی نظر میں صحیح ہے مسلمان نہیں اسلام چھوڑ دیا ملک نہیں ہے کیا سوریہ ملک نہیں ہے کہ اسلام بولوں گا تو اب پاکستان آ کر کے لڑے گا تو میں چھوڑ دوں گا اور اب آ کر کے گولی داگے گا تو میں چھوڑ دوں گا کیا بات کرتے ہو یا سوریہ ملک میں دیکھو کیسے جو وہ کرنا ہے مرنا ہے اپنے ملک کے لیے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا میں دوبارہ دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو جب جب بدر میں حملہ کرنے والے مکہ سے جب آئے تھے اس میں مسلمان لوگ تھے تو قرآن نے ان کو کیا کہا تھا کہ وہ کدھر جائیں گے جہنم میں یا جنت میں کون بدر میں مسلمان آئے تھے ہاں۔ بدر میں جب مسلمان آئے تھے اہد میں آئے تھے اہد میں اہد میں اہد میں اہد میں تم اتنے بیبی ہو نا میں تم سے کیا بات کروں اچھا بتائیے اچھا بدر میں آئے تھے اچھا بتائیے بتائیے وہ جنت میں جائیں گے جنت میں قرآن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہاں جائیں گے جنت میں یا جہنم میں بہت یار کانفیڈینشیل بات کرتے ہو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں بدر میں کافروں کے ساتھ اٹیک کرنے مسلمانوں کے دیش کے اوپر یہ جہنمی ہے تو اگر کوئی مسلمان انڈیا پہ حملہ کرتا ہے تم اس کے خلاف کھڑے ہوتے تم تو جہنم میں جاؤ گے قرآن کی روح سے ملک کے روح سے تو میں تو جنت میں جاؤں گا پھر قرآن میں اللہ بھی تو ہی بولتا ہے اپنے ملک کے لیے جان دے دو نہیں کہتا اللہ ایسا سورہ ملک کیوں نہیں کہتا ہے سورہ ملک پڑھو بڑھا دو آیت دے دو ابھی دیکھ لیتے ہیں اگر اللہ کے ایک کنٹری کے لیے جان دے دو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان دے دو ہاں جلدی سے دکھا دو مجھے آپ کھول کے دیکھیے مجھ سے بڑے عالم تو آپ ہیں آپ سے میں نے کتنا بات پوچھا آپ بونگی مار رہے ہیں اس بونگی کو دکھائیں نا مسئلہ کیا ہے میں یہاں پہ کیسے دکھا میرے پاس قرآن کھول کے بیٹھا ہوں کیا کیا مطلب بھائی ہاں، آپ نے پڑھا ہے تو دکھا دینا ارے میرے پاس یہ قرآن کھول کے بیٹھو مسجد جانا پڑے گا تو کیا مطلب تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے میرے گھر کار میں قرآن ہے تو ہندی کا ہے تو اس میں سے پڑھ کے بتا دو صرف آیت نمبر ہی دکھانا نا تم نے آیت نمبر دکھانا ہے دکھاؤ ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ پھر میں پانچ منٹ ادھر بیک ہو جاؤں یار ان کے لاجک یار کیا ہو کیا گیا یار ہمارے مسلمانوں کو کیا عجیب وہ غریب لوجک لے کے آتے باپا ہو محمد پہاڑ صاحب کو جڑے دیکھ لو کچھ مومی نہیں لے لیں سر ان کو آپ کی بند کر لو یار محمد فہد صاحب کیمرہ بند کرنے والا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ آ گیا یہ نہیں آ پائیں گے اچھا جی ایک بندہ آیا ہے دو نمبر ہے اس کو ذرا لے لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں اسکرین کور کر دوں ایک سیکنڈ رکے کدھر ہے میں نے شیئر نہیں کیا ہوا شیئر اسکرین اور یہ والی اسکرین شیئر کر لیتے ہیں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس بندے پہ مجھے پکا شک ہو رہا ہے ہاں جی صاحب بولیے جی <clears throat> آپ جی جی آر کے نام سے آئے ہیں اور آپ جی جی آر نہیں ہیں لہٰذا بولیے بولیے جناب جی نمسکار جی سر کون ہے سر آپ میں بس انسان ہوں اور کون ہو سکتا ہوں آپ یہ والا نام کیوں رکھ کے آئے ہیں آپ یہ نام یہ جی جی آر کا نام آپ کیوں رکھے ہیں کون سا نام یہ جو آپ نے جی جی آر کا نام رکھا ہے this is my opinion this is your opinion لیکن آپ وہ والے تو نہیں ہیں بندے جو ہمیں سپر چیٹ دیتے ہیں تو ہم سپر چیٹ دے دیں گے کیا مسئلہ ہے نہیں تو آپ نے اس بندے کا نام کیوں رکھا جو ہمیں سپر چیٹ دیتا ہے لوگ ایک ہزار کروڑ لوگ ہیں سب کے نام سیم نہیں چینل جی، جی، جی۔ میں صرف ایک ہی ہے جو seventy nine point nine nine کا سپر چیٹ دیتا ہے <laughs> جتنی بات ہے کیا کہنا ہے تم نے مومن بولو کیا کہنا چاہتے ہو بولو نا چلو نکال دوں پھر تمہیں اوکے نکال دوں ساحل اس کو نکال دو نکال دو دڑی کیا مطلب ہے اوکے جی اسٹریٹ بات جی آپ نے ڈھونڈ لی وہ جگہ جہاں سے ہمیں ریفرنس نظر آ جائے اب گالیوں پہ آ آگے اب گالیاں بھی آ گئیں اب سارا کچھ یاد آ گیا <laughs> ہم لوگ ہم ہی لوگ کافی ایسے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے چلو پھر مجھے بتا دو فون سے سے بندہ کو ریفرنس دے رہا تو میں مانتا نہیں یہ تو میں اگر وہ جگہ دکھا دوں اور وہاں پہ کہ ٹوٹی تو کیا کروں میں اگر ابھی تمہیں قرآن کی آیت دکھا دوں کہ وہ میں پڑھ چکا ہوا ہوں اور پڑھ کے دکھا چکا ہوں اور اگر میں تمہیں دکھاؤں کہ وہاں پہ اس کا نہیں لکھا ہوا کہ کیوں ٹوٹی تو کیا ابھی کے ابھی اسلام چھوڑو گے اگر یہ تین گھنٹے کے کے بعد بھی آ گالی نکالے گا اور یہ بات کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کریں ہم لائک تین <laughs> گھنٹے ختم ہو گیا نا اس کا ملٹی میکس کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کونیوائن کا ریپ نہیں ہوتا بیٹا اس سے مقادرت کا کانٹیکٹ کرنا اس کی مرضی کے بعد اس کی مرضی سے وہ اگر رہنا چاہتی ہے تو اس کو رہ سکتی ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو آزاد کرنا ہی پڑے گا کمپلسری ہے تو کانٹیکٹ کرنا دکھاؤ اسکرین پہ ہاں دکھاؤ یہ میرے پاس دوسرے موبائل میں لکھا ہوا ہے سنن مجھے تو ریفرنس دے رہا ہوں نا کھولنا سامنے منصد احمد دوسرے موبائل سے دوسرے موبائل سے جوائن کر لو اور اسکرین دکھاؤ منصد احمد یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے میرے کو نہیں معلوم منصد احمد یہ کوئی نئی کتاب آئی ہے منصد احمد یار میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ موبائل دو دو رکھے ہوئے ہیں لیکن جس موبائل میں ریفرنس ہے وہ دکھانا نہیں اس سے جوائن نہیں کرنا کیوں وائے ارے یہی موبائل کا بیک کیمرہ آن کر لے وہاں سیٹنگ میں جا کے back camera back camera video setting میں جاؤ اور ادھر پہ بیک سلیکٹ کر ہاں بھائی دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو لائٹ آن کرو لائٹ آن کرو اور دکھاؤ اور یہ واٹس ایپ ہے سارا کوئی بھی واٹس ایپ سنو پہ لکھا ہے ابھی کرایا ابھی اس پہ یہ تو میوٹ کر رہا ہوں WhatsApp caller WhatsApp میں جو چیز آتی ہے مجھے وہ مت دکھاؤ ابے میں نے اپنے رکھا ہے ابھی ابھی میں نے لکھا ہے اس پہ اپنے واٹس ایپ کے باپوں کو چھوڑ کے کبھی کتابیں پڑھ لیا سرچ کر دیتی میں تو یہ چیلنج دے رہا ہوں ابھی ابھی دکھائی چلو نیٹ پہ سرچ کر کے لے کے آؤ میرے پاس پاگل کے بچے یار ساحل کیا کریں یار ان کا ایڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک نیٹ فلکس پہ سیریز ہے اس کا نام ہے بلیک روز وہ ساری جو ہے نا وہ آئسس کے بارے میں ہے اس میں سب کچھ دکھایا گیا ہے وہ کیسے یزیدی لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور پھر ان کی عورتوں کا ریپ کرتے ہیں تو جتنے بھی یہ مسلمس ہیں وہ وہ جا کے وہ نیٹ فلکس پہ دیکھیں بلیک کروز کر کے ایک سیریز ہے تھرٹی ایپیسوڈز ہیں اس کے تو ان کو سارا اسلام کا پتہ چل جائے گا کہ اسلام ریڈی ہے کیا اور داعش جو ہے وہ کیسے اسلام کو ریڈی فالو کر رہی ہے اور سارا جہاد کی باتیں اور قرآن کی باتیں سب کچھ وہ اس میں دکھا رہے ہیں اس سیریز میں نا تو ان کو اچھا۔ سب کے سب کے کوشچنس جو ان کے ہیں ان کو سب آنسر اس میں مل جائیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کا سلیوس کے ساتھ ریپ نہیں کر سکتے یہ وہ وہ وہاں جا کے دیکھیں وہ وہ کیسے آئی سے سب کو فالو کر رہے ہیں یزیدی عورتوں کو کیسے مار رہے ہیں ان کو اور ان کے ہسبینڈس کو ان کو کیسے برے طریقے سے ان کو زندہ دفن کر رہے ہیں سیریا اور عراق میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اس کے اوپر بہت سارا کچھ ہے میں ذرا مسند احمد دکھا دوں تاکہ یہ جو جھوٹا مکار ہے اس کو اس کی مکاری کو ختم کیا جا سکے ایک ہی دفعہ میں پھر آپ تک دوبارہ چلتا ہوں یہ جناب نہیں یہ اس طریقے سے نہیں دوسرے طریقے سے دکھانا کروم ٹائپ میں یہ آ گیا یہ دیکھیے سر مسند احمد حدیث نمبر 19556 انہوں نے ابھی یہی حدیث ہمیں واٹس ایپ کے اندر دکھانے کی کوشش کی تھی اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو واٹس ایپ کی حدیثیں ہیں نا یار پلیز پلیز شرم کرو حیا کرو اور اپنی بغیرتی کو تھوڑی سی عقل دے دو واٹس ایپ کے اوپر کتنی جھوٹی روایات بھیج کے نکالتے ہیں دس از مسند احمد 19556 ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے بلایا گیا وہ تشریف لائے تو ایک آدمی اپنی جگہ کھڑا ہوا حضرت ابو بکر نے دیکھا فرمایا نبی نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کوئی جگہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جائے اور یہ بات بھی انسان ایسے کپڑے سے ہاتھ پونچھے جس کا وہ مالک نہ ہو ساحل مستد احمد 19556 یہ آپ کے سامنے یہی بتا رہا تھا کہ ملٹی میکس پوچھ لو اس کو مسند احمد مسند احمد ون نائن ابے بھائی میں نے ابن قیوم کے ورڈ بول رہا ہوں اس کی بات نہیں کر اسی حدیث کے اندر ابن قیوم نے جو ورڈز بولے ہیں وہ دکھا رہا ہوں میں ابن قیوم نے بولا ہی اف ہی ابن قیوم تیرا نبی ہے کیا نہیں نہیں ابن قیوم تیرا نبی ہے اس کو کہاں سے معلوم پڑا نہیں نہیں نہیں ابن قائم الجوزیہ نے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا یہ بھی جھوٹ ہے ساحل دس از لائی ہاں نہیں اگر ہے بھی تو اس کا نبی ہے ابن ابن قائم الجوزیہ کے مطابق محمد کے پاس چار غلام عورتیں تھیں ماریا کپتیا کے علاوہ تین اور غلام عورتیں تھیں اور وہ مانتا ہے ابن قائم الجوزیا کہ ماریا کپتیا سے ابراہیم ہوا ہے اگر ماریا کپتیا سے ابراہیم ابراہیم ہوا محمد تین اور غلام عورتیں تھیں تو وہ کس طریقے سے غلامی اور کے درمیان سیکس کو کسی بھی طریقے سے روک سکتا ہے ابن قائم الجوزیا کبھی نہیں لکھ سکتا یہ واٹس ایپ کے اندر جو مرضی پھیلا دیتے انڈیا میں یہ ملٹی میکس ہے نا اس کا نام بھی اسی وجہ سے ملٹی میکس ہے یہ ملٹی میکس بونگی ہے اس سے ثابت ہے میں کہہ رہا ہوں حدیث سے ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور صفیہ بھی بیوی تھی کوئی بھی لوڈ نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کوئی بھی ہاں اچھا مجھے بتاؤ پورا کنٹری سسرال ہے ابے پاگل ہے حدیث میں سے مینشن ہے سارا تو پاگل اچھا، آدمی ہے یہ جھوٹا آدمی ہے انم جوکر میں یہ پوچھ رہا ہوں بول ابن قائم نے تو کہا تھا کہ وہ اس کی لونڈی ہے ابن قائم نے یہ جو بتا اس کی بات یہ والی بات ماننا وہ وہ نے کیا بولا مجھے اس کا نہیں پتا یہ پتا ابن اچھا، قائم نے بولا اگر فورس فل چیک کرا ہو ابن فورس فل چیک کرا تو وہ جائز نہیں ہے دکھا دینا مجھے ذرا ہاں ابن قائم نے جو یہ نے کہا ہے یہ رہا کہاں پہ کس بک دکھا دے رہا ہوں کس بک میں ابھی تو مسند احمد کو میں نے ختم کیا نا اچھا اب ابن قائم کی اگر یہ والی بات بھی ختم کر دوں یہاں پہ بک کو ابھی کے ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے تجھے دکھا دوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہاں۔ تو کیا کرے گا یہاں پہ ناک رگڑ کے الشافی نے بھی بولا الشافی نے بھی بولا ہے کہ فورسفل سیکس نہیں کر سکتے جب تک اس کا کانٹیکٹ ہاں، نہ کرے اس کی مرضی اپنی مرضی سے رہنا بھائی باندھی میں اور رائٹ پروسیس میں پتا کیا ہوتا ہے باندھی جو ہوتی ہے اس سے پہلے کانٹیکٹ کرا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ رہنا چاہتی ہے اگر اگر نہیں نہیں رہنا چاہتی تو اس کو یا تو زکات کے طور پہ آزاد کریں گے یا پھر اس سے کمپٹیشن دے کے آزاد کریں گے یا پھر مسلمان بھی آدمی زکات پہ دے کے اس کو آزاد کرے گی نہیں اس کو رکھ نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر اس کو مرضی کے بغیر نہیں رکھ گا بیوی کے طور پہ رکھے گا واٹس ایپ کے علاوہ کسی جگہ سے دکھا دو پٹیل کو کال کر اور اس کو پوچھ کے باندی کے ساتھ بنا نکاح کے بنا شادی کے سیکس کرتے یا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں بول تو رہا ہوں کر سکتے ہیں کر کر سکتے سکتے ہیں ہیں اس کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر اچھا۔ سکتے نا اس اس اچھا جی، اس کی کی اچھا۔ مرضی مرضی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے کا سورہ نور کی آیت نمبر جی۔ تیس کے تحت اس سے پوچھا جاتا ہے وہ رہنا چاہتی ہے جی۔ یا نہیں اور یہ مقادبت کا کانٹیکٹ یہ مقادبت پھر دیئر فریڈم اس سے مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے اس سے سارے بیوی کے جیسی وہ ہیں اس کے حقوق بس وہ جو ہے نا وہ اس کا پردہ آدھا رہتا ہے مطلب سر نہیں رکھتی سر نہیں رکھتی وہ جیسے بیوی کو پورا پردہ کرنا پڑتا ہے بس باقی پوری ہاں، بیوی ہے وہ ایک طریقے سے اس کو وہ نہیں بیچ اس کو بیچ نہیں سکتے وہ کام کرتی ہے نا ابھی وہ کام کرے گی نا سن سن تیرے کو پہن کے ابے پہلے سن تیرے کو پین پنا کے تیرے آگے کا زپ نکال کے تیرے کو ایسی گھمایا جائے تو چلے گا کیا ایسے نہیں کر سکتے نا اس کا بریس بھی ڈھکا ہوگا نیچے کے بھی ڈھکا ہوگا کور رہے گا ہمارے باپ کا لاج ہے تمہارے باپ کا راج ہے کہ کوئی ایک انسان اپنا سر ڈھکنا چاہتا ہے وہ سر نہیں ڈھک سکتا تمہارے باپ کا راج ہے تو تم نے اٹیک کیوں کرا ہمارے اوپر اس کا جو وہ ہے اس کو تو ہم بیوی کے جیسے حقوق دینا سارے ان نے ہم نے بنا بات کی تھوڑی لونڈا بنایا اس کو وہ بنا بات کی تھوڑی لونڈی بنی ہے وہ تو آزاد ہو سکتی ہے نا وہ اپنے آپ رہنا چاہ رہی ہے سن سن اس کو بیچ نہیں سکتے جب اگر وہ بن جائے گی تو ام ولد کو نہیں بیچ سکتے بول پاگل ام الولد کو نہیں بیچ سکتے اگر تو نے اٹیک کیا ہے اور وہ سامنے والا لڑنے بھی آیا ہے تو تو کیا اس کا حق چھین لے گا سر اپنا اس کو نہیں بنا سکتے کیا ہے تمہاری تمہاری سامنے والا ہم بھی بات کو بھی اٹیک کریں گے سن سن سن سن سن سن تمہاری مومناؤں کو کوئی ایک کنٹری سر ڈھکنے سے منع کر دے گا ننگا گھمائے گا بنا بات کے بنا بات کے بنا بات کے کر رہا ہے ہم بنا بات کے تھوڑی کر رہا ہے بنا بات کے تھوڑی پکڑ رہا ہے کسی کو اس کی اس کی مرضی جینا کنونشن کے حساب سے کیا رائٹس کے وہ سوال نہیں ہے محمد انسان جنیوا کنونشن کے حساب سے ایک سلیو کا کیا رائٹ ہے وہ بتا سلیو نہیں ہے وہ اسلام میں سلیوری ڈرائی نہیں جاری نہیں ہے یہ باندھی ہے سلیو صرف اللہ کے ہے ہم سے انسان جو ہے اللہ کا غلام ہے صرف اور انسان دوسرا انسان کا غلام نہیں بن سکتا اسلام کے حساب سے تو وہ باندھی ہے باندھی مین ذاتی داس ذاتی کی بات ہو رہی ہے رائٹ اینڈ پروسیس اس کا اس کا بیوی ہوگی یا اس کا بھائی کے طور پہ رہے گا وہ جو آدمی ہوگا سلیوری نہیں ہے اسلام میں تو پورے قرآن شریف میں سلیوری دکھا دے رکے گا ہی ہاں, جی، ہاں حرام کی ہاں ہارم دیکھا دیکھا تو انہیں پتہ نہیں تھا نا صحابہ کو صحابہ کو محمد نے اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھا دیکھا ہوگا سبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا ہوگا یہ خواب انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمارا پورا ہاں، اجماع ہے اس پہ انہوں نے غلط کو نہیں بیچ سکتے ابے اس پہ ہمارا اس پہ پورا اجماع ہے نہیں بیچ سکتے بچارے تو اسلام کو بول کرے گا میں دکھا دیا سب کو بلا کے کسی بھی مولوی سے پوچھوا دوں گا میں چیلنج تیرا اجماع تیرے ایک اگر قبول کرے گا بول ہاں بول تھوڑا روک تیرا اجماع تیرے محمد صاحب کی بات سے بڑھ کے ہے کیا اس میں کہا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بولا کہ بیچ سکتے ہو یہ دکھا نوحہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اچھا رسول اللہ ہاں، کے انہوں نے کوئی برائی نہیں دیکھی تو ہاں۔ انہوں نے صحیح سے دھیان نہیں دیا ہوگا نا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا رسول اللہ کیا ضروری ہے اس کے اندر کالی تھا پرمیشن دی اس میں دکھا پرمیشن کا دی دکھا اس میں پرمیشن اب ہاں نا بھائی پہلے سمجھ لے تو اتنا گدھا انسان کیسے ہو سکتا ہے یہ مسلم اصول ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس کو نہ ٹوکے وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں آتا ہے یہاں پہ صاف صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ لوگ بیچا کرتے تھے ام ولد کو اور رسول اللہ کو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی نو ہارم ان دیٹ کوئی پریشانی نہیں دکھی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو دکھا نہیں ہوگا دیکھا کر کے تو رسول اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو کچھ پرابلم نہیں تھا گدڑے انسان کتنا جھوٹ بولو گے جواب دے ابھی میں چیلنج دے رہا ہوں ثابت کر دے جو کہے گا مان لوں گا یہ حدیث کا بول یہ حدیث میں کہہ رہا ہوں نا یہ 100% غلط ہے 100% غلط ہے یہ 100% بول رہا ہوں غلط ہے نہیں بیچ سکتا سب کا پورا اجماع ہے سارے امت کا اجماع ہے اس کو نہیں بیچ سکتا ابے غلط ہے یہ غلط ہے ان کو پتہ نہیں تھا ان کو صحابہ کو پتہ نہیں تھا میں نے پوچھا ہے سارے مفتی سے پوچھا ہے میں نے پکا بتا رہا ہوں غلط ہے یہ نہیں بیچ سکتے چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جا بھائی تو تیرے بس اچھا، کی بات نہیں ہے آپ کو اچھا، اگر کل لے گا بول نہیں تیرا جو بھی تیرے جو بھی ڈاؤٹ سب کلیئر کر دوں گا میں اگر ڈاؤٹ کلیئر کر دیا واپس کام کو کرے گا بول میں منشد منشد احمد جا ابا کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں اسی وجہ سے تیرے سے بات نہیں کرتے ہم لوگ جو تو اتنا چلاتا ہے اور تو سنتا نہیں ہے تو سمجھتا نہیں ہے ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی تو نہیں مانتا ہے تو تیرے سے بات کر کے مطلب کیا ہے اسی وجہ سے تجھے نہیں لیا جاتا اسٹریم میں تیری ان حرکتوں کی وجہ سے تیرے ابا کو دے تو ڈر گیا ہے ہاں وہ بولے گا نا اچھا ساحل پرابلم پتہ کیا ابھی یہ ہمیں مسند احمد دے رہا تھا جو کہ غلط آپ نے ثابت کیا اس کے بعد یہ ابن قائم الجوزیہ پہ جا رہا تھا جو کہ اس کے پاس ریفرنس نہیں ہے کیونکہ صرف واٹس ایپ کا سکولر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں نے کہا کہ میں ابن قائم الجوزیہ کا تمہیں ریفرنس دکھا رہتا ہوں کہ وہ محمد کی بیوی نہیں تھی بلکہ غلام تھی تو کہتا نہیں نہیں اس کو نہیں میں مانوں گا واٹس ایپ یونیورسٹی والے واٹس ایپ کو مانوں گا لیکن اس کی کتاب میں سے نہیں مانوں گا کہ وہ محمد کی بیوی نہیں تھی لائک امیجن دس یار ایک لیول ہوتا ہے انسان کی اسٹوپیڈیٹی کا ہی is beyond the level of stupidity beyond کیسا ہے نا گرنے کے بعد مٹی لگتی ہے نا تو کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں مٹی لگنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں مٹی لگی نہیں ہے مانتے نہیں وہ یہ ان کا یہ حال ہے یہ ملٹی میکس جیسے لوگوں کا میں تو اس لیے چپ کر کے کیا لکھا ہوا آپ ہی پڑھ لیں سائل بھائی ملٹی پریزیڈنٹ ہو یو ایس اے کا تیری ایک دو تین کر دوں گا اگر ہمیں تمہارے تھر کی نوبی مومو سے کمپیر کرو گے اچھا یہ بات بھی بڑی میرے کو اتنی ہنسی آئی ابھی اتنا ہنس رہا تھا میں ایجپٹ رسول اللہ کا سسرال ہے یار ویسے کمال ہے یار کمال ہے یار میں ارے باپ ارے باپ ارے بھائی اتنا ہنسا ہوا ہے قسم سے ایجپٹ رسول اللہ کا سسرال ہے اور وہ ایجپشن تھی ماریا گپتیا وہاں سے گفٹ ملی تھی نا اس کو جی بھائی یار ساحل کی اتنی دیر سے بیک سٹیج بیٹھا ہوا تھا ابھی تک اس نے ریسرچ پورا نہیں کیا اپنا اس نے صرف پانچ منٹ مانگے تھے نا ہم سے کنٹری دکھانے میوٹ پہ بول رہا تھا وہ چیک ہی نہیں کیا ہوگا اس نے تو اتنی دیر سے بیک سٹیج میں بیٹھ کے اس نے کہا تھا بیک سٹیج میں مجھے بیک سٹیج کر دو میں کنٹری ڈھونڈ کے لاتا ہوں آپ کو قرآن سے ہاں کنٹری پہ مر مٹنا ہے تو اتنی سورہ نور پوری پڑھ لیتا اتنی دیر میں تو انسان ملک ملک ملک ملک سورہ کا حوالہ دیا چلو اس کو بیک سٹیج کر دیتے ہیں پھر میوٹ پہ رہنا بھائی جب تک تمہارا انسانیت نہ ہے سر آپ مسلمان ہیں سدھیر پٹیلا جی نہیں ہے اسٹریٹ پات دوبارہ آ گئے جی سر آج آپ نے بولیں ابھی بھی گالیاں نکالنی کوئی ریفرنس لے کے آئے ہیں کہ سلاح دیوی ہے کس نے توڑی اور کیسے توڑی کس نے توڑی اور کیسے توڑی جی بتا دیں ذرا آواز آ رہی ہاں جی کس نے توڑی سلا دے دی اور کیسے توڑی بھائی کس نے توڑی اور کیسے توڑی سلا دے بیا کیسے توڑی وہ سب پروف کر دیا ٹھیک ہے کس نے جا کے عامر بھائی سے کر لو بات لے آؤ ویٹ پہ بلا رہا ہے جاؤ لے آؤ نا یار بلا رہا ہے اوپن چیلنج کر کے اوپن چیلنج کر بھائی بات سنو جتنے بھی تمہارے باپ ہیں سب کو اکٹھے لے آؤ تم جانے کو نہیں ہوتا ہے ارے جتنے بھی تمہارے باپ ہیں سب کو اکٹھے لے آؤ ایک ہی دفعہ میں یار اوپن چیلنج کر کے لائف پہ وہ تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے بلاتے ہیں تم کیوں نہیں جاتے ہو ڈر لگتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ اوپن چیلنج آپ کے مفتیوں کو کر رہا ہوں ایک گلی کے کیڑے کے ساتھ میں بات کروں گا میں چیلنج کر رہا ہوں مفتی ہان کو وہ نالی کا کیڑا اس سے بحث کروں میں چاہو یار کبوتر بازی ختم کرو تمہیں امب کا پتہ نہیں ہے تمہیں سلا دے بھی کس نے توڑی یہ نہیں پتا حد ہوتی ہے بغیرتی کی لیول ہے بغیرتی کا پورے گئے لوگ وومن کی ساحل صاحب آپ وومنس رائٹ کی باتیں تو وہ کیا کرتی تھی جب سے مولانا کو پتا چلا تب سے وہ غائب ہو گئی ہے ویسے مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ وومنس کو رائٹ دینے والے ہم ہوتے کون ہیں ایگزیکٹلی اوکے جی نہیں جی بات ختم ہو گئی ہے ہمارے اسکالرس بھاگے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے گیم ختم ہو گئی ہے فشر مین جی کہتے ہیں Adam bro love you for all your hard work and passion thank you so very much fisherman جی راہل جی آتے ہیں بھائی کسی اور پلیز کنٹینیو سر آتے ہیں کہتے ہیں جی ایک کی سمجھ نہیں آ رہی کچھ نہیں آیا ہے یہ ٹاپک ابھی چھوڑو اب دوسرا نکالو ابھی میں دیکھ کر کے نا میں اس کا سپر چیٹ گیا پڑھو پڑھو تو پھر بیچ میں کیوں بولے ہو اہمی بیچ میں بول گئے ہو ایک بندے کا سپر چیٹ پڑھا ہے بیچ میں بول پڑے ہو سائل بھائی دوبارہ پڑھ لیں یار آئڈم ابو جی ایک کی سمجھ نہیں آ رہی میاں نواز شریف پر عذاب آیا ہے اور اللہ میاں پر بھی ان دونوں کا کیا چکر ہے کسی کو پتا ہے کیا ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مومن بتا کر کے بتائیں گے مومن کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی تھی ہاں جی جناب آپ نے ڈھونڈ لیا منیب صاحب تو بہت تکلیف ہوتی ہے منیب علی جی ڈھونڈ لیا آپ نے ابھی بھی نہیں بتائے گا لکھ کے لے لینا منیب ابھی جب بیچ میں بولے تھے ڈھونڈ لیا تم نے ریفرنس نہیں نہیں ابھی رکو تو پھر بیچ میں ابھی ہمائی گن میوٹ گیا تھا ابھی میں نے بولا نہیں نہیں بولتا ہے گا کمال ہے یار سنجیو دیودی جی نے کینیڈین فائیو ڈالر کا سپر سٹیکر دیا سر سنجیو بھائی بہت بہت شکریہ بی ڈی صاحب ایک دفعہ پھر آتے ہیں پی ایل این کے ساتھ گڈ نائٹ کہہ تو وہ پرماننٹ چلی جاتی تھی چلو میں بھی جاتا ہوں ورنہ وہ کسی اور کی وہ بن جائے گی میں سوتا رہا یار یار یہ وہ کون ہے یہ وہ کون ہے یار ساحل یہ وہ کی اور سے سب کو گڈ نائٹ یہ وہ کون ہے یار اسی طریقے سے بات کر اللہ بھیک مانگتا ہے بھیک مانگتا ہے اللہ بھکاری ہے سنجیو دیودی جی نے کینیڈین ٹین ڈالر دیتے ہوئے ارم بھائی ساحل بھائی میرے کان کرن ارجن ارم بھائی please write books and recorded educational videos I love you thank you so very much sir sir یہ ایجوکیشنل ویڈیو تو بنی ہے آج ساری کی ساری ہم نے مومنوں سے تو گپشا بھی بہت تھوڑی سی کی ہے اور مومن اس کے اوپر جواب دے نہیں سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جلیبیوں میں جلیبیاں بنانے کے لیے آتے ہیں عامر حگ اور سیم سٹولن متا کے ریزلٹ سے ہیں بالکل سر متا کی اولاد نہیں سالے دونوں گلی کے کیڑے ایکسپلین آئے تھے کیسے آئے ایگزامپل یہ کیا ہے یار ایکسپلین آئے تھے کیسے آئی example switch situation wants explain situation wants بالکل ریئیکٹو ہیں ساری آیتیں قرآن میں تقریباً تقریباً ساری آیتیں ریئیکٹو ہیں جی ساحل بھائی جو بائیڈن کا سپر چیٹ لے لے جو بائیڈن کو انگریزی مبین علی آ رہی ہے مبین علی آپ کا ڈی پی دیکھ کر دو دن میں کھانا نہیں کھا پاؤں گا ماشاء اللہ کیا چہرہ دیا ہے اللہ نے <laughs> سنیل شیٹی نہیں وہ تو یہ تیرے نام کا سلمان خان ہے وہ رادے رادے اینڈ جبرائیل پوسٹ مین آف اللہ بولتے ہیں ختنا کے بعد سلطان پتھر کا ہو جاتا ہے کیا ہندی بھائی ایڈم بھائی اذان اذان قرآن میں ہی میں ہے کہ نہیں صبح چار کس کے لیے بوکتے ہیں یار کس کس کس لیے ساحل شہزاد سچ والا اذان کا کیا مقصد ہے اذان کا مقصد کال فار پریئر ہے اور اذان قرآن میں نہیں ہے اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں انہوں نے کہا کنٹیاں بجا لیں انہوں نے کہا نہیں تو کرسچن جاتے ہیں فلانا کام کر لیں تو فلانے لوگ کرتے ہیں فلانا کر لیں فلانے لوگ کرتے ہیں اچھا چلو ہم آواز بول کے بلا لیں گے تو اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کوئی وہی شہی نہیں آئی تھی کوئی کچھ نہیں ہوا تھا ایم ہی بونگے طریقے سے فرضی طریقے سے انہوں نے بنا لیا تھا ایکسپلورر صاحب آتے ہیں وہ کون سا جانور تھا جس کے پر تو تھے بٹ وہ اڑتا نہیں تھا بٹ جب اڑتا تھا تو حد پار کر دیتا تھا لیٹ کون سا جانور ہے بھائی یہ سر میرے کو تو نہیں پتا ساجد بھائی آپ بتائیں گے بس یہ وہی جانور کہہ سکتے کہ اس عجوبے کی ہر بات عجوبہ تھی وہی ہو سکتا ہے جس عجوبے کی ہر بات عجوبہ ہو چودہ سو سال پہلے جس نے انتقال فرما لیا اچھا لالا جی اذان میں جو ایک اصلاۃ و خیر من نوم ہے اس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا ابھی کچھ دنوں قبل کہ بلال حبشی جب اٹھانے کے لیے آئے تو حضور سوئے ہوئے تھے تب انہوں نے کہا کہ اصلاۃ و خیر من نوم نماز نہیں سے بہتر ہے نبی آپ اٹھ جائیے نماز پڑھیے تب نبی کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن میں اذان میں ایڈ کر دیا کہ ٹھیک ہے اذان کا یہ جز ہو جائے گا جس کو مرضی جہاں مرضی فٹ کرتا رہے سیٹیرین <laughs> جی بولتی ہے sir awesome knowledge thanks for effort little bit of interaction is needed یہ تم نے میرے میں پڑھ لیا تھا جی جی آر جی کا 79.99 کا سپر سٹیکر ہے thank you so very much Shiv ji آتے ہیں 499 کے ساتھ ایک بات بولو جو سورا میں غلطی کرے اس کو 72 کوڑے مارو نہیں ایسا بھی نہیں ہے ویسے fisherman ji God bless Israel greater Israel amen R D صاحب کہتے ہیں قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بائبل کا سہارا لینا پڑتا ہے ان لوگوں کو اس کا مطلب Bible is always greater than Quran R D صاحب اگر اس طریقے سے کہیں گے تو yes you are absolutely right Sanjeev Shah ji Mubeen confused ہے بالکل کنفیوزڈ ہے شیو جی آتے ہیں کہتے ہیں من سے من لو ساحل صاحب پڑھیں گے من سے مان لو تو بیوی ہو جاتی ہے میں نے بھی رشمیکا کو بیوی مان رکھا ہے کون ہے ہے یار یہ اس ڈنگر کے بارے میں بات کر رہا جو کہہ رہا ہے کہ ہاں، بالکل صحیح ہو گیا یہ وہ والا سرور کا گیم ہے یہاں بھی چالو اب کون سے سرور کا گیم ہے ہاں وہی وہی وہی سرور میں جو ہوتا تھا نا یہ تو وہ کرتی تھی یار ہاں وہ کرتی تھی اوکے ہندو سناتنی آتے ہیں کنٹری پر ریسرچ کرنا کنٹری پینے کنٹری پر ریسرچ کرنے یا کنٹری پینے گیا تھا پینے گیا گیا تھا تھا پانے کافی دیر کے بعد آیا تھا نا اور آیا کنٹری دارو کو بولتے دارو کنٹری ہے یہ کون سی دارو ہے کنٹری نام کی دارو دیسی دیسی دارو کو بولتے شاید کنٹری تب بھی تو میری سمجھ سے بالا تر ہو رہی تھی کنٹری پیے کیسے جی سر آگے بھی پڑھ لیں سر گورو کمار بھائی کہہ رہے ہیں مومن شکاری اللہ بھکاری اللہ کے بندے دے دے جی جناب سیدھے بھائی بولیے ساری دنیا ہمارے لیے کنٹری ہے اور انہیں بولا نا حملہ کیوں کرا رک جا oh man seriously how many accounts this idiot has man یہ الگ قسم کا ہے یار کس گولے سے آیا ساری دنیا اس کے لیے کنٹری ہے give me one reference from Quran کے ساری دنیا آپ کی کنٹری ہے give me one reference Quran ساری دنیا کے لیے آیا ہے یہ سب سے بڑا ریفرنس اور ان نے کہا نا بھارت آ کے ہم لگ رہا اگر میں میں نے یہ نہیں پوچھا بھائی اب میں آپ کو اس طرح ڈیل کروں گا آپ نے مجھے ایک ریفرنس دینا ہے کہ ساری دنیا میری کنٹری ہے پلیز ایک ریفرنس ہاں سنو ساری دنیا کے لیے قرآن آیا نا اگر میں انڈیا میں مجھے ایک ریفرنس چاہیے کہ ساری دنیا آپ کی کنٹری ہے قرآن ساری دنیا کے لیے آیا نہیں آیا it it has nothing to do with آپ نے صرف مجھے ایک آیت دینی ہے کہ کہ قرآن سوری ساری دنیا مسلمانوں اچھا لینے سے پہلے ایڈم آپ کا سوال کے ساتھ بعد میں جب یہ ریفرنس دے دے گا تو میرا ایک سوال بھی اس میں ایڈ کر دینا کہ یہ اسپیسیفکلی انڈیا کو اپنی کنٹری مانتا یا نہیں مانتا پورا ملا کے نہیں اسپیسیفکلی صرف انڈیا کو اپنی کنٹری مانتا ہے نہیں مانتا ریفرنس کے بعد آپ یہ سوال سے پوچھ لینا جی ضرور جی جناب آیت دے دیں پہلے اگر میں انڈیا میں رہتے ہوئے یہ یعنی نہیں میں نے پوچھا پہلے میرا ریفرنس دے دیں کہ ساری دنیا آپ کی کنٹری ہے اس کا ریفرنس پلیز قرآن کی آیت جی سر سے پوچھو انڈیا میں رہتے میں نے یہ نہیں پوچھا میں نے پوچھا ہے پہلا سوال پہلے ساحل کا سوال بعد میں اس نے کہا تھا جب اپنا ریفرنس لے لو گے یہ والا سوال پوچھنا تو سب سے پہلے پہلا میرا سوال یہاں آپ بولیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا آپ کے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے جی دیکھو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا سچ بول رہا ہوں میں تو میں نے کہا آیت دے دیں تمہارا تو نبی بھی جھوٹ بولتا تھا اس نے جھوٹ بول کے قسم کھائی اور قسم بھی جھوٹی توڑی ہاں جی پہلے مجھے کنٹری والا ریفرنس دے دیں ساحل سے یہ پوچھے قرآن کی آیت دے دیں پہلے پھر ساحل تک جائیے گا میں آپ کو اور ساحل کی گپ شپ لگواؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے بتا دیں کہ ساری دنیا ہماری کنٹری ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کل کیا کہتے ہیں قرآن شریف نے کہا ہے نا ساری انسانیت کے لیے آیا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ ساری انسانیت کی ایک ہی کنٹری ہے مجھے کنٹری کا ریفرنس چاہیے پوری دنیا کے سارے جہان مسلمانوں کے ہیں اور بتا سارے جہانوں کے لیے قرآن آیا یہ اسی لیے سارے سارے مسلمانوں کی حکومت رہنی چاہیے اس حساب سے اس حساب سے تیرا بیرنڈ آئے نہیں ہے اگر میں ثابت کر دوں تو اسلام کو ساحل اب کے پاس مل گیا کہ ساری کنٹریز کے اوپر صرف مسلمانوں کی حکمرانت رہنی چاہیے ہاں ہاں, ہاں، صحیح صحیح بولا بولا جہادی جواب دیا اس نے بالکل جہادی جواب دیا یہ اس طرح کے بغیرتوں کی جو ہے نا وہ اصلیت وہ آپ اسی طریقے سے باہر نکال سکتے ہیں نس نس سے واقف ہے ہم لوگ تو اب اس نے اصلیت بول دی کہ ساری دنیا پہ صرف ان کی حکمرانی رہنی چاہیے اب وہ جو ساری دنیا پہ ان کی حکمرانی رہنی چاہیے اسی وجہ سے گجوا ہند ہونا ہے اور یہ والا مسئلہ جو ہے سالا ایکسپلسٹلی یہ جو گجوا ہند کریں گے نا یہ ان کے ساتھ رہے گا کیونکہ ساری دنیا پہ مسلمانوں کی حکمرانی رکھنی ہے تو یہ اپنی دھرتی انڈیا کو بالکل مسلمان بنانے کے لیے جو گجوا ہند کرنے آئیں گے یہ ان کے ساتھ ہو کے حملہ کرے گا thank you so very much ان کی بات آ گئی مزید ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں ختم ہو گیا کہ ساحل آپ نے کرنی ہے ابھی مزید بات نہیں نہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اوکے کچھ سپر چیٹ سے ہم لیتے ہیں جو بائیڈن صاحب ایک دفعہ پھر ہیں جو بائیڈن صاحب ہندی لکھ رہے ہیں تو ساحل بھائی پڑھیں گے میری وہ کے لیے ایک شاعری وہ تو وہ تھی اس کی آنکھیں وہ جیسی تھی اس کی باتیں وہ جیسی تھی اس کا پیار وہ جیسا تھا وہ تو پوری وہ کی کاپی تھی آئے ہائے وہ تو وہ تھی اس سے زیادہ میں میری وہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا سوری لیکن اب ان کی جو وہ تھی اب وہ میری وہ ہے اچھا جی یہ سر آئے ہیں سنگھ صاحب ہیز اے ہارٹ اٹیک اب کیا ہوگا یہ چکر تھا براک نہیں نہیں براک تو سر اڑتا تھا سر وہ تو وہ تو بہت دور دور تک جاتا تھا سر ساتوں آسمان تک جاتا تھا جنت تک چلا جاتا تھا سر براق تو بہت اڑتا تھا ارے پاپا رنجیت آگا جی بھائی آپ کے لیے آیا پاپا رنجیت نمسکار نمسکار پاپا رنجیت نمسکار نے سنا ہے کہ جو سشمتا سین کو ہارٹ اٹیک آیا ہے وہ تیسرا ہارٹ اٹیک پہلے آیا ہے پھر اس کے بعد دوسرا ہے اس کے بعد پہلا آئے گا ابھی جی سر پیچھے سے آیا ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہی ہوں گی نا ہاں الٹا ہٹایا ہے مثلا ہجرت کے بعد کی پہلی سورت چیپٹر نمبر ٹو ہے کیا بکواس ہے یار right M D Sameer Azeem صاحب کا کے ڈالر سائن جی thank you so very much sir بہت بہت شکریہ اوکے یہ کون ہے جی ہمارے ساتھ عظیم خان صاحب یہ کون سے ہیں جی یہ والے کون ہے حلالہ کا نتیجہ کول کوکس جی آپ مسلمان ہیں سر حلالہ کا نتیجہ جی دیکھنا کہیں علیف ننگے نہ ہو جائے اچھا چلو پہلے ذرا سکرین شیئر کر دیتے ہیں حلالہ کا نتیجہ ہے تو واقعی علیف ننگے ہو سکتے ہیں یہ تو ان کو ایڈ ٹو سکرین کر کے ان کو ایڈ سکرین کر کے فل سکرین کر لیتے ہیں جی حلالہ کا نتیجہ صاحب مسلمان ہیں آپ جی مسٹر حلالہ کا نتیجہ انمیوٹ کریں سر سر آپ مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان سکتا جی آپ ہیلو جی آواز آ رہی ہے جی سر مسلمان ہیں جی جی جی ایڈم ایڈم بھائی بھائی اور آپ اور آپ مسلمان کیوں مطلب بھائی نہیں بول سکتا تو میں قرآن کے مطابق ارے بہت بڑا پکا ہوا ہے یار ہلو سب درد کر دے گا بھائی میں لو پہ جا رہا ہوں مطابق نہیں بول سکتے دکھائیں قرآن کے مطابق نہیں بول سکتے سب سے پہلے تو کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ میں آپ سے بات کر سکوں اور پیچھے سے پلیٹیں چمچے گرنے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں ہلو آواز آ رہی ہے میں نے کہا کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ پیچھے پلیٹیں چمچے نہ گر رہے ہوں اور دوسرا یوٹیوب بند کریں اوکے امی کا جبر امی کا جج ججبار نے ٹین بھائی دے بھائی ساحل یہ امی کا ججبار جو ہے نا اس کا کچھ اور مطلب ہے یہ کسی اور لینگویج کی زبان ہے یہ امی نہیں ارے نہ امی کا جذبار ہے نہ امی کا اب کیا آپ نے کہا یہ لکھا ہے امی ایک ججابار ہاں، اس کا کیا مطلب ہے یہ امی نہیں ہے یہ اصل والی امی نہیں ہے کچھ اور ہے ہاں یہی بتا ہاں، دیں گے پھر سے بیچ کے نہیں یہ کوئی مجھے کسی نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ امی ایک جج بار جو ہے نا یہ کچھ اور لینگویج ہے ایک وہ نہیں نا ہے سائل بھائی جو ایک سانگ آتا ہے ام جے تیمار ایسا کچھ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں بنگالی ہے بنگالی بنگالی میں اس کا کچھ اور مطلب ہے میں مطلب ایک مسافر ہوں مسافر ہوتا ہے ججا بار کس نے بتایا مسافر ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا ایک بھائی آتے تھے روشنی کا مسافر شاید بھولا مسلمان آیا جی, جی بولا صاحب اسرائیل اپنی کنٹری کو رہا تو انڈیا میں رہتے ہوئے انڈیا پہ حملہ کرنا صحیح ہے اسرائیل اسرائیل کے حساب سے ہے نہیں چلو آگے چلتے ہیں گریڈیڈ صاحب پہنچ گئے آپ کسی سائٹ پہ ہاں جی آواز آ رہی ہے اب جی آ رہی ہے جی جناب اچھا، کیسے آئے آپ سر آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک آج کی سٹریم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کا یوٹیوب چل رہا ہے ابھی بھی سٹریم کے بارے میں سر سر بند کر دیا میں نے یوٹیوب تو بند ہے ابھی اب تو بند کر دیا آواز ٹھیک ہے میرے اچھا اب تو ٹھیک ہوگا پیچھے آپ کے چاچا بات کر رہے ہیں چاچے کو چپ کرائیں گے یا خود کسی اور جگہ جائیں گے ٹھیک ہے میں دوسری جگہ آ گیا بڑی مہربانی آپ کی دوسری جگہ ٹھیک ہے چاچا پیچھے بول رہا ہے اچھا، سر سر میں نے کمرہ بند کر دیا کیسے آواز آ رہی ہے لو اچھا اور بند کر دیا اب ٹھیک ہے کیا کہنا ہے سر اصل ابھی دلی میں ہم لوگ بائبل بانٹ رہے تھے تو کچھ سناتنیوں نے ہمیں بانٹنے سے روک دیا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں اچھا کیا آپ کیوں بانٹ رہے تھے آپ کے ساتھ آپ مسلمان ہیں آپ کیوں بانٹ رہے تھے سر میرے دوست تھے نا ادھر دلی میں میرے دوست ہیں ان کے ساتھ کرسچن دوست کیسے ہو سکتا ہے ہم فری بائبل دے رہے تھے لوگوں کو دیکھیں آپ ایک کرسچن آپ کیوں سر کیوں میرے تو ہندو بھی دوست ہیں تو آپ جھوٹے مسلمان ہیں پھر جی میں مسلمان کیوں سر یہ کس نے کہا میں دوست نہیں ہو سکتا کسی کا قرآن نے نہیں سر ایسا تو کچھ بھی نہیں مجھے تو کسی نے نہیں نہیں نہیں سکھایا تھا کہ آپ کا دوست ہندو ہو ہو سکتا سکتا یا کرسچن وہ سر چھوڑیے اچھا, اچھا مجھے یہ بتائیے ہمیں بائبل ہمیں بائبل بانٹنے کیوں نہیں دی گئی اس پہ کیا بولیں گے آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کرسچن کے دوست کیسے ہیں یہ دیکھیں قرآن کی آیت کیسے ہوتے ہیں آپ کا جیسے ساحل دوست ہے آپ کا جیسے ساحل دوست ہے سر قرآن کو میں نہیں نہ مانتا اس لیے ساحل میرا دوست ہے آپ کا نہیں ہو سکتا اے ایمان والو مسلمانوں یہود و نصارا کو اپنا دوست نہ بناؤ تو پھر سناتنی سناتنی بھی نہیں ہو سکتا سناتنی بھی نہیں ہو سکتے نا تمہارے دوست سناتنی کیسے دوست ہیں پھر تمہارے بائبل کے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے کہاں پہ لکھے ایک آیت دیں جہاں پہ مجھے مجھے اتنا بتائیے اتنا بتائیے انہوں ہیلو سب سے پہلے آپ کے مجھے اتنا بتائیے ہمیں آپ کے دوست کرسچن کیسے ہو سکتے ہیں نمبر ون کیونکہ قرآن جو ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہود و نسارا کو اپنا دوست نہ بناؤ تو آپ نے کسی کرسچن کو دوست کیسے بنایا نمبر ون نمبر ٹو آپ کو کس نے اجازت دی ہے مسلمان ہو کے کہ آپ بائبل کسی کو دیں بھی ہو the hell are you to give Bible to anybody جب کہ آپ مسلمان ہیں آپ جیسا بے غیرت شخص بائبل کو ہاتھ بھی کیوں لگائے تو سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ نے کرسچنس کو دوست کیوں بنایا پھر ہم کوشچن نمبر ٹو پہ جائیں گے قرآن کے منافی کیوں چلتے ہو آپ نے کیوں دوست بنایا ہے کرسچنس کو بتائیے سر سر یہ یہ کیا طریقہ ہے نکال کے بات اپنی پوری کر لے تو مطلب نکالنا پیک کرنا سر ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کن کو جو تم سے لڑے جو میرا دشمن ہوگا میں اس کو نہیں بناؤں گا جو میرا دوست ہوگا میں اس کو دوست بناؤں گا کہاں لکھے کہاں لکھے ایڈم تمہیں یہ دقت ہو رہی ہے بولنے میں کہ سناتنیوں نے غلط کہاں لکھا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہوں گے آیت بالکل ٹھیک دی ہے کو اپنا دوست نہ بناؤ وہ تو صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو بھی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ ان میں سے ہی ہوگا اور اللہ یقیناً ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آپ تو جہنوی ہیں جیسے ہی آپ نے ایک کرسچن کو اپنا دوست بنا لیا آپ تو سیدھے جہنم میں چلے گئے الحمد للہ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ تم کس بغیرت اور متا نہیں سوری متا کی اولاد والے چینل سے نہیں آئے تم تم جو ہونا نکاح الرتھ سے پیدا ہونے والے کے چینل سے ہو کے آئے ہو اور وہ کیا چلا رہا ہے اپنے چینل پہ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے پتا نہیں ہے اتنے بےغیرت اور حرام کے پلے کیوں ہو تم لوگ دیٹس ہاؤ اٹ از تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ایک کرسچن کو اپنا دوست بناؤ کس نے تجھے ہمت دی تم لوگ بےغیرت ہو جھوٹے ہو مکار ہو تمہارا کوئی کرسچن دوست نہیں ہے تم تم جھوٹے ہو ہو جھوٹ بول رہے اس وقت تم جس نکاح الرتھ کی اولاد کے چیدل سے ہو کے آئے ہو اس نے تمہیں سکھایا کہ یہ والی جات بات جا کے کرو ورنہ تم بےغیرت ہو تم جھوٹ بول رہے ہو ورنہ تم جہنمی ہو پک ون کیا ہو تم بولو کیا ہو تم جھوٹے ہو یا جھنمی ہو پک ون ہو گئی آپ کی بات پک ون جھوٹے ہو یا جہنمی ہو نہ میں جھوٹا ہوں نہ میں جہنمی ہوں تو دوست کیسے ہو بولوں میں میں بولوں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا میں بتا دیتا ہوں نا بتاؤ تم سے سچائی تو بولی نہیں جائے گی کیونکہ چندہ چلو گیٹ لاسٹ ختم ہو گیا دو منٹ میں ختم ہو گیا دنیا کا جو کرسچن کبھی بھی مسلمان کے ساتھ دوستی رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا anti Christ religion cult stupid idiotic ideology اسلام ہے اور جو کرسچن مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے full stop that's the reality ہاں جی آگے چلتے ہیں شرما صاحب سٹریم چھوڑ دیں آپ اللہ کا باپ اسرائیل سٹریم چھوڑ دیں آپ جی جناب سفیان خان صاحب مومن ہیں آپ ہلو مائکروفون کے پاس آ کے بولیں سر جی سر بولیے جی سر آج کی سٹریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں تو ابھی آیا ہوں سر میں ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ مسلمان ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب چھوڑ دوں سر مجھے بہت سمجھ نہیں آتا ہے مجھے کچھ چلیں پھر آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں آج کی ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے سب کچھ ٹھیک ہے بہت مہربانی آپ آپ آپ جڑے مسلمان ہیں I'm amazed man <laughs> یہ میں یہ سوال کرنے کا کیا مطلب تھا آپ مسلمان ہیں یہ نہیں آپ پوچھ لیں سائل صاحب آپ بات کر لیں ان سے ہاں بھائی یہ سوال کرنے کا کیا مطلب تھا آپ مسلمان ہیں آپ نے انشاءاللہ بولا نا اس کے میں نے سوال کیا میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اسلام چھوڑ دیں گے اگر میری سٹریم دیکھیں گے آج کی تو مطلب میں میں اگر اگر آپ آپ کا پورا سٹریم دیکھوں گا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا انشاءاللہ پورا کتنا گھنٹہ کا سٹریم میں پانچ گھنٹہ کا پہلے تین ساڑھے تین گھنٹے کا دیکھ لیں تو یہاں تو آپ بننا پسند کریں گے یا آپ اسلام چھوڑ دیں گے دونوں میں سے ایک کام کریں گے چپ چوت کافی ہو گیا اب آپ کو یہ بول رہی تھی ارے یہ ایڈم سنو میری بات جی، جی۔ یہ اس کی آتما اس کو یہ گالی دی چپ مادر چوتھ تم لوگ کو بھیک مل رہا ہے ہم لوگ اللہ بھی کیوں مانگتا ہے میں نے تو کروں ٹھیک ہے مگر میں اللہ کیوں ایسے بولتا ہوں اللہ بھی کاری کیوں بنتا ہے یہ بتاؤ وہ اصل بات پہ آؤ اللہ بھی کاری کیوں بنتا ہے اللہ کیوں کہتا ہے کہ جہاد کے لیے پیسے دو تم مجھے پیسے دو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا یہ بتاؤ مجھے سننا بھائی میرے اللہ جی کیا کہتا ہے وہ تو تم چھوڑ دو کیونکہ تم اللہ کو تو بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو نہیں اللہ اللہ کے نیچے رکھا ہوا ہے ہر وقت بس بس تم یہاں الٹی بات کرو تو میرے پہ لیگل کیس بنے گا اور ہم یہاں الٹی بات کر دیے تو میرے پہ لیگل کیس بنے گا اور تم ہاں، ہاں۔ کرو تو کچھ نہیں ہے اللہ جو ہے وہ میں نے اپنے کتے کا نام رکھا ہوا ہے تو میں ہمیشہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھتا بھائی تو کچھ بھی رکھ لے میری بات سن لے تو اللہ ہاں۔ پہ جب بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے نہیں میں بھروسہ کرتا ہوں میں کتے پہ بھروسہ کرتا ہوں اپنے کہ اگر کوئی اور کتا آئے گا تو وہ اس کو پکڑ مارے گا میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پہ میرے کتے کا نام ہے ٹینشن نہیں لینے کا آپ نے اور بتائیے بھائی میرے کو وہ سب چھوڑ تو یہ بتا دے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سام بھی پال لوں اس کا نام محمد رکھوں گا دونوں ہو جائیں گے بس آگے اوقات پہ آگے اوقات پہ یہی تم لوگ کا ریالٹی ہے بھائی تم لوگ سیدھا بات نہیں کرتے اس لیے میں نے سیدھا بات کیا تھا تم سے پیار سے عزت سے بات کیا تھا پیار اور عزت دے کے تم نے ماں کی گالی نکالی حالانکہ میں بہت پیار سے تم سے بات کر رہا تھا اور تم نے ماں کی گالی نکالی اور تمہیں پتا ہے کہ جب کوئی مجھے گالی نکالتا ہے میں سیدھا اس کے اللہ اور محمد پہ جاتا ہوں نیچے نہیں رہتا تو اب بتاؤ کہ تم نے عزت اور احترام اور پیار سے بات کرنی ہے کوئی آج کے ٹاپک پہ کہ پھر سے کوئی گالی نکالنی ہے ورنہ ابھی اللہ کو کتا بنایا اور محمد کو سانپ بنایا ریورس کر دوں گا میں ورنہ اس کے بعد لاسٹ چانس ہے اگر تم نے عزت و پیار سے بات کرنی ہے اور آج کے ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو بولو بھائی میرا پاس ایک ہی سوال ہے ٹھیک ہے ہم جی ٹھیک ہے ہم اچھے سے بات کریں اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن تم جب تم جب کچھ اور آگے نہیں بولیں صرف سیدھی سی عزت سے بات کریں عزت دیں چھوڑ وہ سب بھائی وہ سب بات چھوڑ میرے کو بس تیرے سے ایک سوال کرنے میں آیا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اچھا۔ اچھے سے سوال کروں گا اور تو بھی اچھے سے جواب دینا جی۔ سوال یہ ہے کہ تو گاڈ پہ تو گاڈ پہ بلیف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اور اور ہمارے رسول کو تو پیغمبر مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے نہیں مانتا ہوں بس پتہ کیوں نہیں مانتا ہے کیونکہ وہ ایک پیڈو فائل تھا رائپس تھا سیکس ایڈکٹ تھا چائلڈ مولیسٹر تھا وومنائزر تھا اچھا بس یہ ہے جی یہ کوئی دوا کا نام نہیں ہے بھائی پہلے سمجھ لیں ہاں، میں سمجھ گیا جی بھائی تو ایسے ایسے چیز تو پھر تمہارے کیا بولتا ہوں ہندوازم میں بھی آتے ہیں ان میں کو بھی تو ہندو ہوں نہیں ہی مانتا ہوگا میں ہندو ہوں ہی نہیں نہیں ہے نہیں کرشنا کی کتنی وائف تھی پتہ ہے مجھے نہیں پتا اور میں ہندو بھی نہیں ہوں مجھے جاننا بھی نہیں ہے ابھی میں تو ابھی جب محمد بات کے بارے میں بات کی مجھے ضرورت نہیں آپ سے پوچھنے کی اب کسی ہندو سے اب پتہ چلا گیا میں اب میرے کو پتہ چل گیا چلیں ایسا کریں آپ جو اچھا میرے کو ایک بات بتا بھائی جب بھی ہاں۔ میں جب بھی میں کچھ بھی ہاں۔ بولتا ہوں ہندوزم جی۔ کے بارے میں جی۔ تم ترنت آ جاتے ہو میرے رسول کے بارے میں میں نے تو نہیں لایا ہندو کو سامنے لایا ابھی میں نے جب بولا تو تم نے کیا بولا کیا بولا تم نے محبت محمد کا نام لیا نا ابھی جب میں نے بولا کرشنا کی کتنی نہیں میں نے آپ کو کہا لیا نا نہیں میں نے محمد کا نام لیا چلتا ہے بھائی کہ تو سناتنی ہے پہلی بات چلو میں سناتنی ہو گیا اچھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے نا بھائی تو ہاں۔ تم لوگ ایکس مسلم جو بھی ہو جتنے بھی ہو ٹھیک ہے وہ کرسچن کے اگینسٹ ابھی بات نہیں کرو گے ہندوازم کے اگینسٹ ابھی بات نہیں کرو جتنے بھی دنیا میں ایکس مسلم ہیں سب مسلمان ہی کے بارے میں بات کرتے کیوں ایسا کیونکہ ہم ایکس مسلم ہیں نا اسلام ہم نے چھوڑا کرسچینٹی تو نہیں نہ چھوڑی ارے بھائی اسلام چھوڑا اسلام چھوڑ کے ایتھیسٹ ہو گیا نا بھائی میں نہیں ہوں ایتھیسٹ بتا تو رہا ہوں تو کیا ہو میں تو گاڈ کو مانتا ہوں نا تو کیا ہو صرف گاڈ کو مانتے ہو اور میں کرسچن ہوں میں کرسچن ہوں کرسچن ہو ہاں۔ اچھا تو اچھا ٹرینٹی پہ بھروسہ کرتے ہو میری مرضی جس پہ مرضی بھروسہ کر لوں اس سے کیا, کیا؟ فرق پڑتا ہے تو کلیئر بولنا بھائی کس کس پہ بھروسہ کرتا ہے ٹرینٹی پہ اوکے ٹرینٹی پہ بھروسہ کرتا ہوں تو اچھا اچھا صحیح ہے پھر صحیح ہے چلو مہربانی ہے آپ کی بس آپ کے پاس جواب مل گیا تو نہیں مانے گا بھائی ایسا ایسا جواب تم کو ہم اس لیے نہیں مانے گا نا سن لے بھائی میرا بات اس اچھا، لیے تم نہیں مانے گا نا کیونکہ ہاں۔ یاسر صاحب عامر بھائی اور بھی ہاں۔ جتنے لوگ تھے نا سب تم کو ہاں۔ اس چیز کا جواب دے چکے ہیں لیکن جی تم کبھی لائف سٹریم میں وہ لوگ کا نہیں جاتا ہے تو وہ میری اس لائف سٹریم میں آئے نا جس کو ضرورت ہے وہ آئے گا کہ جس کو نہیں ضرورت ہے وہ آئے گا دیکھیں میں عامر تو مجھے تو ضرور سنیں ایک تو عامر جیسے شخص کے پاس تو کبھی بھی مجھے جانا نہیں ہے وہ یہاں پہ بھی آئے گا تو کت پنائی کرے گا ٹٹی کرے گا منہ سے ڈائریا نکالتا ہے وہ ہاں البتہ آپ کے جو مفتی ہیں وہ آ جائیں ہمیں سمجھا دیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو عزت دی تھی عزت سے بات کریں گے آپ کسی بھی مفتی کو لے آئیں دیکھیں ہم آپ کو آپ کو تکلیف ہے نا تو مفتی کو کہیں کہ یہ جو میرے چھ الزامات ہیں اس کو آ کے جسٹیفائی کر دیں دیکھیں الزامات دوبارہ سے سن لیجئے اور اگر آپ جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتے اپنے مفتی کو لے آئیں یہ چھ الزامات سن لیں محمد وہ بھائی سن لو میرا بات بھائی ایک سپتاہ جی۔ پہلے یا دو سپتاہ پہلے جید جید بھائی کا ڈیبیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا اگر وہ آنا چاہے نا تو وہ آ سکتا ہے اب سن لیں چھ باتیں محمد وزا پیڈو فائل زید نے جو ساحل کے ساتھ اسٹریم کی تھی نا اس میں اس نے پروف کیا تھا کہ محمد وزا پیڈو فائل اس نے اس کو ڈسپروو نہیں کیا تھا اس نے پروف کیا تھا کہ ہاں محمد واز اے پیڈوفائل ٹھیک ہے تو وہ تو بلکہ اسے ثابت کر کے گیا تو یہ تو میرا ایک عذر ہے کہ محمد کو میں اس لیے نبی نہیں مانتا کہ وہ پیڈوفائل تھا اور زید نے جو سائل کے ساتھ ڈبیٹ کی تھی اس میں پروف کیا تھا اس نے کہ ہاں ہاں محمد ایک پیڈوفائل تھا اچھا دوسری بات پہ آ جاتے ہیں محمد واز اے وومنائزر جس عورت کو دیکھتا تھا اس کے اوپر ٹھڑک جھاڑتا تھا نمبر تیسری بات میں نے کی تھی کہ Muhammad was a child molester and Muhammad was a raper اس نے ریپ کیے ہیں اس نے غلام عورتیں لی ہیں ان کے ساتھ زنا کیا ہے اسلام غلام عورتوں کے ساتھ سیکس کو الاؤ کرتا ہے ہم اس کو زنا کہتے ہیں اس کو ریپ کہتے ہیں ٹھیک ہے Muhammad was a hallucinator and fascist تو بھائی ان باتوں کا بھائی آپ تو بھائی سننا تو سننا ایک بات میں بتاتا جی، ہوں جی،, جی جی جب جا جید اور شاہین میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو جب جید نے اس کا سارا اس کا سارا جواب دے دیا تو اور جب اس سے سوال کیا ساحل سے تو ساحل نے جواب نہیں دیا پھر ساحل نے کیا کیا اس نے نیو نیا ویڈیو نیا اسٹریم چالو کیا اور اس میں ان سب چیزوں کا جواب دیا یہ کیوں کیا اس نے یہ چاہتا تو اسی ٹائم وہاں پہ جواب دے سکتا تھا اس نے دیے تھے آپ نے نہیں سنے وہ الگ بات ہے لیکن اس نے جو بات نہیں سنا کیا نہیں سنا زید نے بھی تو بعد میں ایک ویڈیو چالو کیا نا اپنا کیوں کیا بھائی وہ وہ اس نے وہ اس نے تو جواب دیا نا نہیں اس نے کیوں اس نے کیا جواب دیا میں آپ آپ آپ سے پوچھتا ہوں نے نے ساحل تو پاگل کا بچہ اس کو <laughs> جاہل اب مجھے بتا کہ کیا بتایا تھا نہیں ساحل ہاں، کو بولا ہے ساحل کو نہیں بولا تو عزت دے رہا ہوں نہیں نہیں سن میں نے بولا ہے کہ ساحل جو ہے وہ جاہل ہے ٹھیک ہے مرتد ہو چکا ہے وہ جاہل ہے چھوڑو مجھے آپ یہ بتاؤ زید نے کیا ایویڈنس دیا تھا کہ محمد پیڈو فائل کیوں تھا وہ بتائیں جواب دیا نا تم نے تم نے اسٹریم دیکھا نا تم نے اسٹریم دیکھا نا تم نے اسٹریم دیکھا نا نہیں دیکھا صحیح طریقے سے مجھے تو نہیں ملا اس کا جواب تو بھائی دیکھ لے محمد میں نے دیکھا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے جواب نظر نہیں آیا کیوں تم نے بولا کہ ابھی نہیں دیکھا بھائی دیکھیں میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے سنیں آپ خود کانٹریڈک کر رہے ہو آپ چلے میں کانٹریڈک کر رہا ہوں معذرت کرتا ہوں میں نے اس کی اسٹریم کو دیکھا مجھے جواب نظر نہیں آیا آپ ہاں، مجھے بتا سکتے ہیں جواب سمجھ نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا تو ہم جب وہ وہ اتنے بڑے نہیں مجھے جواب سمجھ کی بات نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں میں نے کہا مجھے جواب نظر نہیں آیا کیا جواب دیا تھا اس نے ابھی تو آپ نے بولا نا کہ اس نے جواب میں پروف کیا ہے کہ وہ پیوڈوفائل تھے ہاں لیکن یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیوں تھے اس کا جواب نہیں دیا کیوں why was Muhammad a pedophile اس کا ریزن نہیں نظر آیا بھائی اس نے جواب دے دیا ہے آپ نے اچھے سے دیکھا نہیں آپ اچھے سے جواب دے دیا ہے اس نے نہیں دیا نا وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے سٹریم دیکھا اس نے یہ تو بتایا کہ محمد پیڈو فائل تھا مگر یہ نہیں بتایا کیوں پیڈو فائل تھا آپ کو جو جواب چاہیے تھا وہ اس میں سارا ہے بھائی آپ دیکھ لیں بھائی جان اگر آپ اگر ایک سینٹینس میں بتا دیں گے تو کوئی فرق پڑ جائے گا دیکھیں آپ نے جتنے سوال کیے میں نے جواب سیدھے سیدھے دیے نا اب میں آپ سے ایک سمپل سوال کر رہا ہوں بھائی محمد پیڈو فائل کیوں تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں تھا یہ کیا بات ہوا بھائی اور مطلب؟ تھا کیوں یہ وہ سب چھوڑو نا بھائی جواب جو ساحل نے کیا وہی سوال آپ نہیں نا نہیں میں جی، ایک سیکنڈ بھائی نے یہ جواب نہیں دیا کہ محمد بھائی نے بلایا تھا تو تم نہیں آئے تمہارا ویٹ کیا دیکھے جو بندہ کیوں اس نے کب مجھے بلایا تھا اور کیوں جاؤں اس کے اوپر کون ہے وہ مفتی ہے کون ہے مادر چود وہ کون ہے بھائی سن لے تو نہیں کیا تو اس میں یہ پتا چلتا ہے نا <laughs> بھائی تو نہیں کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے نا بھائی کہ تو مادر چود ہے وہ نہیں ہے تو ہے کیونکہ تو نہیں کبھی نہیں آیا اگر وہ میرے پاس کبھی نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ مادر چود ہے بھائی میوٹ مت کر اپنی ڈیفینیشن ہے نا اب مجھے پہلے وہ بتائیے کہ کبوتر بازی کرنے کی بجائے کہ محمد پیڈوفائل کیوں تھا اس نے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ وہ بس ہو گیا سٹارٹ نا بس یہی اوقات سر میں اتنی دفعہ تو بول رہا ہوں نا آپ نے نہیں بتایا ابھی تک کیوں تھا پیڈوفائل بھائی جاید نے بتا دیا ہے اور نہیں بتایا ہے اچھا چلے ایسا کریں ایسا کریں عامر کے ساتھ عامر کے ساتھ یار عامر کے ساتھ تو آ لے کے آؤ نا خود جو یہاں پہ آ گئے ہو گالیاں نکال رہے ہو فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ فلانے کے ساتھ لے کے آؤ ان کو جتنے بھی یہ سالے تم لوگ حرام کے پلوں کے نام لیتے ہو ان کو لے کر آؤ برنگ دم ہیئر چھ چھ گھنٹے کی لائف اسٹریم ہے اس کے ساتھ ڈبیٹ کر لے اس کے ساتھ ڈبیٹ کر لے اس کے ساتھ ڈبیٹ کر لے لیکن تم سارے کے سارے کبوتر باز لے کے کیوں نہیں آتے ان کو کس دن لے کے آ رہے ہو جاؤ بتاؤ اگلے سیٹرڈے کو لے کے آتے ہو سیٹرڈے کیا کل لے کے آتا ہوں نہیں میں سیٹرڈے کی سیٹرڈے لائیو سٹریم کرتا ہوں اگلے سیٹرڈے کو اپنے اسپیشل ملے کو لے کے آنا ٹھیک ہے اگلے سیٹرڈے کو پکا نا ہاں لے کے آنا دیکھ لو یہاں پہ بول رہے ہو ٹھیک ہے اور اگر نہ لے کے آئے تم نہیں ہم ہم تم کو اس سے بات کروائیں گے انسٹاگرام پہ انسٹاگرام گیا ماں کے کوسے میں یہاں پہ اسٹریم میں لے کے آنا ٹھیک ہے اسٹریم میں شاباش جاؤ بتا دیے جس طرح تم جڑے ہو نا اس طرح اسے بھی جڑوا لینا اوکے جی یہ کون آ جی مسوم لڑکا اوکے منیب صاحب آپ نے ریسرچ کر لیا سارا ہاں، جی کر لیا چلے سر دل دل کون سی کھولوں اسور ملک کی نہیں تھی اب اچھا، اچھا۔ میں آپ کی طریقے سے ایک دم سر نہیں کر سکتا نا میں تو پڑھ پڑھ کے دیکھنا پڑتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کون سی تھی ربیج الحاج البلد الامین ورجو اللہو من السمارتی من آمن من سورت اور آیت بتا ہاں سورہ بکرا دو ایک سو چھبیس نمبر آئے اوکے بہترین شکر اوکے اب دوسرا بتاؤں حدیث شہر ویت پہلے یہ پڑھ لیں یہ سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو چھبیس ہے نا یہی چاہیے تھی اوکے کیا مطلب ہے اس کا پڑھیں پڑھیے میں پڑھ دیتا ہوں اوکے جی یہ آپ کی کہہ رہی ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں آباد ہونے والوں کو یعنی کہ بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر اچھا، جی، نہ بولیں جو کوئی ان میں سے ایمان پھر بولے ہوں نہیں چاہیے تمہارا ہوں ہوں چپ کرو جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ اور یوم آخر پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جو کفر کرے گا تو اس پر بھی دنیا کی چند روز کی زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی جی سر یہاں پہ کنٹری کہاں ہے جی جناب انمیوٹ کریں یہاں پہ کنٹری کہاں ہے اس وقت سعودی عربیہ ملک تھا وہ تو قابلہ قابلہ تھا نا مکہ تو وہ تو ملک کی حیثیت رکھتی ہے نا اور اسی کا اسی کا جو ہے دوسرا اسماعیل کے لیے کیا تھا نا جی جی سنیے نا جی یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ تم اپنے ملک کا دفاع کرو اسرائیل بھی تو شہر تھا میرے بھائی اس ٹائم پہ شہر شہر ہوا کرتے تھے یہاں پہ کہاں نہیں نہیں شہر ہوتے ملک بھی تھے کہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرو ارے میرے بھائی یہ دیکھو اچھی طریقے سے تھوڑا سا دماغ لگا کے اس کو دیکھو کہ اپنے شہر یعنی کہ اس بلد امین اس کی اس کے لیے دعا کی تھی اور یہی حدیث مسلم کی ولیوم تھری حدیث نمبر تینتیس بیالیس میں بھی ملتی ہے کہ اے اللہ جس طرح مکہ مکرمہ کی محبت تو تو نے رکے رکے رکے نا رکے نا یہاں پہ کنٹری کہاں ہے پہلے یہ بتائیں پہلے اب یہ حدیث دیکھیے نا پہلے اب وہ اسی سے ملتی ہے کہ اللہ جس طرح مکہ جی۔ مکرمہ حدیث دیکھیں پہلے اس آیت میں مجھے بتائیں کنٹری نہیں ہے نا اے بھیا کنٹری اس ٹائم پہ کیا سعودی عربیہ تھا مکہ وہ سعودی تھا عربیہ تھا اس ٹائم پہ ملک تھا جی بالکل تھا کیسے تھا اب بتا دیجئے کیسے تھا میں بتا قریشی شاہی تھے قریشی شاہی تھے مکہ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں تو وہاں ملک ہی نہیں تھا یار کتنی بچوں والی بات کر رہے ہیں اسرائیل ایک کنٹری تھی ایجپٹ ایک کنٹری تھی دو ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ نہیں تھی یعقوب علیہ السلام کے بعد میں ہوئی ہے کنٹری یہ میں آپ کو ایک دکھانے لگا ہوں میپ اس کو دیکھیے یہ دو ہزار سال بی سی کا میپ ہے world map two thousand B C اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں countries and regions and Egypt and Arabian peninsula and تمام ویلیز انڈس سویلائزیشن سارا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دو ہزار سال کا ہے نا میرا بھائی بعد عیسیٰ بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بیفور عیسیٰ گدھے آج ہے دو ہزار سال آفٹر ابراہیم علیہ السلام کب تھے ابراہیم السلام اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ بات کرتے ہو میرے ساتھ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانے کو آپ کہہ رہے ہو کہ محمد کے زمانے کے ساتھ میں کمپیئر کروں رائٹ ہے باقی ابراہیم پہ کون سی کتاب ہوئی تھی ابراہیم پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی تورات ابراہیم علیہ السلام پر تورات تورات تھا اس ٹائم پہ اوکے تورات پڑھتے تھے دکھا دے مجھے نو علیہ السلام کا نو سلام نو علیہ السلام کے ٹائم پہ ٹائم سے صحیفے آیا آیا کرتے تھے اوکے مجھے بتائیں کہ تورات تھی اس ٹائم پہ اوکے اوکے مجھے دکھا دیں پلیز کہاں لکھا کہ تورات تھی توراتی حدیثوں میں لکھا ہے میں کہاں جاؤں حدیث کھنگالنے کے لیے قرآن میں نہیں لکھا تورات لکھا ہے جبور لکھا ہے انجل لکھا ہے قرآن لکھا ہے چار کتابیں لکھی ہیں آسمانی کتاب تو تورات ابراہیم کو دی گئی تھی نہیں نہیں تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اوکے شکر ہے شکر ہے اکل آئی تو ابراہیم موسیٰ سے کتنے عرصے پہلے تھا بہت زیادہ ان کے تو باپ ہوئے نا دادا ہوئے نا اچھا تو توریت تو اگر موسا پہ آئی تھی تو ابراہیم کے پاس کون سی کتاب تھی جبور تھی گدھے جی۔ جبور کس کے اوپر آئی تھی داؤد کے پاس قرآن لکھتا ہے اور ہم نے دی داؤد کو زبور ہاں، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی آپ نے بتانا کون سی تھی اور پہلے کالیمات کے جو صحیفے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے صحیفے ہم نے بھیجے کہاں سے ذکر ہے ذکر جی، کہاں سے اب ایک اتنا ڈھونڈنے کے لیے ایک گھنٹہ لگتا ہے اتنا ڈھونڈنے کے لیے تو میرا دن نکل جائے گا ارے ارے ارے ارے ارے کتنے مجبور ہیں آپ تو بھائی پھر ایسا ہاں، کریں مجبور دیکھیں میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ کنٹریز جو تھیں ہمیشہ تھے تھیں موجود تھیں اور کنٹریز اور ایریاز اکوپائی ہوئے تھے اور ان کے نام تھے قرآن کے اندر کنٹری کا ذکر نہیں ہے کسی جگہ کیوں کیونکہ اگر دو ہزار سال پہلے کنٹریز تھیں تو محمد آیا چودہ سو سال پہلے تو یعنی کہ اگر ہم چار ہزار سال پہلے کنٹریز تھیں چار ہزار میں سے چودہ سو نکال دو تو محمد کے ٹائم پہ تو بڑی ڈھیر ساری کنٹریز تھیں تو محمد کے زمانے ہاں، میں تو جب محمد کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تو کوئی نہ کوئی ایک آیت تو ہونی چاہیے تھی نا کہ اپنی کنٹری کا دفاع کرو چاہے وہ مشرکوں کے ساتھ ہو یا نون مشرکوں کے ساتھ ہو اسی لیے تو جیاد ہوا نا اسی لیے تو وہاں پہ مصر پہ گئے کنٹری تھی اس پہ جیاد ہوا اس ٹائم پہ رومین تھے کنٹری تھے ہاں تو اس کا مطلب ہے محمد کے زمانے میں کنٹری تھا تو اب مجھے قرآن سے دکھاؤ نا کہ اگر یہ آپ کافروں کی کنٹری میں ہاں یہی آپ نے اس کا دعا تھی سنیے نا یہ دعا تھی یہ دعا میں میں نے یہ دعا اس دعا کے اوپر کہا اور اس دعا کا ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم سے صحیح مسلم تو آپ تو جانتے ہیں سب مسلمان مانتے ہیں بخاری مسلم تو ہاں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بٹن کے لیے دعا مانگی اوکے کہاں پہ دکھائیں مجھے صحیح مسلم کی حدیث سائی مسلم کے بولیوم تھری حدیث نمبر three three four four two وہاں پہ بھی دعا مانگ والیم تھری حدیث کون سی تھری تھری فور ٹو ہے three three four two okay <laughs> جی سر یہی والی حدیث کہہ رہے ہیں آپ اردو میں لے جاتے ہیں جی سر جب ہم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا اور سیدنا ابو بکر نے سیدنا بلال انہا بیمار ہو گئے پھر جب رسول نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی اے اللہ ہمارے مدینہ کو ہمارے لیے دوست کر دے جیسے تو نے مکہ کو دوست کیا ہے یا اس سے بھی زیادہ اس کو صحت کی جگہ بنا دے جی سر اب آپ نے وہ پڑھی اب ہم پڑھ رہے ہیں ہماری کتاب ٹھیک ہے انڈین والی کتاب ہندوستانی کتاب ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا ہندوستان یہ اللہ سنیے نا دکھائیں گے ابھی میں چکیے ابھی میں اسکرین شاٹ کرتا ہوں اسکرین پہ کیمرہ شاٹ کریں ہاں۔ دکھا دینا اسکرین شارٹ کیوں کر رہے ہیں نہیں معلوم ہے بھائی یہ سب کرنا ہوں یہ تو ریڈ کلر کی بھی نظر آ رہی ہے روکو میرا چہرہ دیکھو گے تو کہیں مر مرا نہ جاؤ کیا تمہارا چہرہ اتنا خوفناک ہے اس کو بیک سٹیج کس نے کیا اوکے اس کو بیک سٹیج کس نے کیا یار ڈونٹ ڈو دیٹ ہاں جی اچھا بتائیے آپ کیسے بیک کیمرہ کیسے کھولتے ہیں بتائیے تو اسکرین شیئر کا نیچے بٹن ہے اس پہ اسکرین شیئر کر کے دکھا دو تم یہ حدیث میں نے غلط پڑھی ہے یا صحیح پڑھی ہے پہلے یہ بتاؤ مجھے چلو چلا گیا oh my goodness seriously speaking. ویسے بندے کے اندر لیول زبردست تھا چہرہ دیکھے تو کہیں مر مرانا جائے ہائے ہائے ہائے آیا یار کیا کریں یار بچے ہیں اگر ان کو ہم حوصلہ نہیں دیں گے کہ اسلام کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے اور کیسے نکلیں گے اس ٹوپٹی میں سے کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں امی ایک جبر نے جج بار نے ٹین کنیڈین ڈالر کا سپر سٹیکر دیا تھینک یو اور گورو کمار صاحب کہتے ہیں ایڈم بھائی hats off to hats off کیا نالج ہے ماشا اوم thank you so very much Chacha Chaudhary ji Muhammad will become the most hated figure in history he is the most hated figure by the way مسلمانوں نے اسے پیار رکھا ہوا Adam and Sahil sir is it normal for me as Indian to look every Muslim with suspicion as Islam teaches them about گجوائے ہند سر ناٹ ایوری مگر اسکالرس کو yes ex Muslim and Muslim debate thank you so very much ex Muslim Abdul ji آتے ہیں 999 پاؤنڈ کے ساتھ Lala ji Allah and his prophet Muhammad demanded money but you never ask people to pay you we just feel appreciate to spend time with us thank you Jai Hind thank you ex Muslim Abdul بھائی جو بائیڈن صاحب آتے ہیں سفیان خان ویسے تو میں کسی کو مارنے میں نہیں مانتا لیکن جو بنا ریفرنس کے بات کرتا ہے اس کو پنچنگ بیگ سمجھ کر فوڑ دیتا ہوں تھینک یو سو مچ آپ کی ہندی کافی خراب ہے جو بائیڈن صاحب ہمارے ساتھ ایکس مسلم عبدال ایک بار پھر آتے ہیں 499 پاؤنڈ کے ساتھ Lala ji this is my small appreciation for you Sahil Sajid بھائی لیٹ مومنس jealous we don't care about them Jai Hind thank you so very much ex Muslim Abdul بھائی ایک دفعہ پھر اچھا جی جی مبین صاحب آپ لے آئے ہیں جی سر ریفرنس لے آئے اب آپ مبین صاحب ریفرنس لے آئے چلو لو بھائیو اس کے ساتھ ہی آج کی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں آئی تھنک کافی لمبی اسٹریم ہو گئی ہے اور ہم نے ساری باتیں رکھ لی ہیں ریفرنسز آپ کو پتہ لگ گئے ہیں سیزنز فنالے ہم نے کر دیا ہے دنیا کے جس بھی اسکالر میں مفتی میں عالم میں تھوڑے سے گٹس ہوں اور پانی ہو اور وہ ہمیں آج کی سٹریم کو ریفیوٹ کرنا چاہے اور پارٹ ون سے لے کے پارٹ تھری تک جو جو ہم نے ریفرنسز دکھائے ان کو ریفیوٹ کرنا چاہے اوپن چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے نیکسٹ سٹریم میں آ کے یا اس سے نیکسٹ میں آ کے پڑھائی شڑائی کر کے لکھائی پڑھائی کر کے آ کے ہمیں ریفیوٹ کر سکے اگر وہ کر سکتا ہے تو ہماری ہر سٹریم میں اوپن چیلنج ہوتا ہے مفتیحان کے لیے اسکالرس کے لیے اسلامک علماء دین کے لیے ہے کوئی ایسا اگر کوئی ایسا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دیں گے کہ وہ آ کے ہمیں بتائے ہمارے ریفرنسز کو ایکسپوز کرے اور ہمیں بتائے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں ہمیشہ ہم اوپن لائف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ والے لوگ جڑے ہمارے ساتھ جن کو علم ہے جن کو نالج ہے مجھے لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دیتے ہیں اور خود اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے ان لوگوں کی کمائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے چینلز بنا رہے ہوتے ہیں ہم جب اپنا چینل لے کے آئے اس وقت یہ گلی کے نالی کے کیڑوں میں سے کسی کا چینل موجود نہیں تھا یہ ہمارے خلاف کھڑے کی ہیں تو بھائی ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ آ کے مڈ بھیڑ تو کر کے دکھاؤ نا پھر اپنے چینل بناتے رہنا اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اوپن لائف اسٹریم کرتے آئے ہیں اور ہم ہمیشہ اوپن لائف سٹریم کرتے آئیں گے جس کسی میں بھی ہمت ہے دیکن کام آپ پراپر ہوم ورک کے ساتھ آئیں حجت کے ساتھ آرگیومنٹ رکھیں اور حجت کے ساتھ آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کریں that is all that I going to say the God صاحب آئے تھے اور کہہ رہے ہیں آج جان جانسن ایک بکری جیتے گا کیا آئی ہیو نو آئیڈیا یہ کون ہے جون جونس مگر بکری جیتے ہیں جو بھی جیتے کافی خطرناک قسم کا سلیمانی بھائی آپ کا سواگت ہے سر کیا کہنا چاہتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ ٹاپک پر آج آپ صحیح وہ تو ایک بندہ تھا وہ کوئی ریفرنس نہیں کچھ نہیں ایسے ہی باتیں کیے جا رہا کبوتر آ رہے یہ جو بلاتے ہیں ہمیں چینل پر وہ یہاں پر کیوں نہیں آتا آج تک کبھی ہمت نہیں کی ہے یہاں پر آنے کی ابھی وہ جو بھائی بول کر گئے کہ میں ان کو نیکسٹ سیٹرڈے لے کر آؤں گا انہوں نے یہ نہیں بولا نا آپ کو کہ اگر وہ نہیں لا پایا تو کیا کرے گا یار کیا یار ان لوگوں کی بغیرتی ہے سر کبھی بھی نہیں لا سکتے یہ لوگ سر میں تو ہم تو اوپن چیلنج کرتے ہیں اور اب تو میں کہہ چکا ہوں سوری ہاں جو لوگ ہمارے چینل پہ نہیں آنا چاہتے میں ان کو کہہ دوں کہ بھائی جان جو لوگ ہمارے چینل پہ نہیں آنا چاہتے وہ سدرشن ٹی وی پہ آ جائیں پہلے کہتا ہوں اوپن سدرشن ٹی وی پہ آ جائیں ٹی وی کے اوپر سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر ان سے بات کی جائے گی جس میں جتنا دم ہے وہ آ جائے میں سدرشن والوں سے پتا کر کے ان کا نمبر وغیرہ ایکسپوز کر دوں گا کہ جس نے بات کرنی ہے وہ جائے اور ہاں۔ مفتی دیتے ہیں ہم بڑے بڑے کو دعوت دیتے ہیں یہ کالی کے کیڑوں کو اگر ہم ڈیفیٹ کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہمیں تو ڈیفیٹ کرنا تو اتھارٹی بھی نہیں ہے نا وہ اس کے پاس کوئی ٹیگ نہیں ہے کچھ اور تو اور میں نے تو کچھ ٹریمیں بھی دیکھا ہوں مجھے تو لگتا بھی نہیں کہ اس کے پاس کچھ نالج ہے بس باتوں کو ڈائیورٹ کرنا آتا ہے ہاں، ہاں، مفتیان کو جن کے ساتھ بات کریں تاکہ دنیا بھی دیکھے اور کہے کہ ہاں ایک مفتیحان جو ہے اس کو گرایا ہے اور بھائی میں اوپن چیلنج کرتا ہوں یہ جو پٹیل جیسا بھی نامرد شخص ہے جو لڑکیوں کی لائف سٹریم میں گھس جاتا ہے کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ یہ فیمیلز ہیں چلو ان کو میں سب ڈیو کر لوں گا لیکن انہوں نے بھی بڑا اچھا دفاع کیا ابے یار ہمارے چینل پہ آؤ نا اوپن بیٹھے ہیں تم لوگ کیوں ڈرتے ہو تو ہمیں کہنے کی بجائے بھائی آؤ نا پہلے دکھاؤ تو صحیح تمہارے میں دم ہے پھر بولنا کہ ہاں ہم تمہارے چینل پہ گئے تھے نا تم بھی آؤ کیا بے غیرتوں کی طرح بیٹھے رہتے ہو اپنے چینلوں پہ رنڈیوں کی طرح اللہ کہتا ہے نا نکلو گھر سے باہر اور جا کے جہاد کرو کرو نا جہاد ورنہ لڑکیوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تم اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے لڑکیوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے آج میں نے تمہیں دکھایا قرآن نمبر نمبر نائن آیت فورٹی ون سے لے کے ایک سو تیئیس تک کیا کہتا ہے اللہ گھر سے باہر نکلو پٹھو باندھو اپنے پیچھے مسافت تیار کرو اور جہاد کرو ایک تلوار والا جہاد ہے ایک آواز کا جہاد ہے زبان سے جہاد ہے آؤ نا ہم سے زبان کے ساتھ جہاد کرو ہم بیٹھے ہیں نا آؤ ہمارے پاس اوفینسو جہاد تمہارا قرآن بولتا ہے کرو نہیں تو اللہ کیا کہتا ہے تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا جہنم میں سڑو گے تم لوگ اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا محمد تو ان کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا تمہارا نماز جنازہ بھی محمد نہیں پڑھے گا یہ اللہ کہتا ہے بغیر تو آؤ اگر تم جہادی ہو اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہو آؤ ہم بیٹھے ہیں آؤ ورنہ تم لوگ مرو گے محمد تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑے گا کیا آگ میں جلتے رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الحمد للہ بھائی کدھر گئے ان کے اندر اگر غیرت ہوگی تو آئیں گے لالا جی لیکن یہ بےغیرتی کی حدیں پار کر جاتے ہیں تو یہ کہاں سے آئیں گے اپنے چینلوں پر گول گول جلیبیاں بناتے ہیں اور مبین جیسے ڈنگھر بیٹھ کر کے سنتے ہیں اور پھر کیا بتا سکتے ہیں یار برین واشنگ ایک طریقے سے ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس آج انہوں نے فرسٹ ٹائم ہمیں سیلیبریٹ کیا ہے فرسٹ سپر چیٹ ان کا ہے پریس وجے صاحب کی طرف سے thank you so very much اور وجہ اسیت گاندھی جی کی طرف سے 999 ڈالر کا سپر چیٹ آیا میرے بھائی اوکے میری بھائیوں کی سرکشا کے لیے thank you so very much sir بہت بہت شکریہ تھینکس الاٹ اور جلیبی بھائی واپس آ جائیں آپ کے چلے گئے اور ایکس مسلم عبدل جی آتے ہیں کہتے ہیں Lala ji quick question one fifth of the war booty is reserved for Allah and prophet Muhammad why Allah is so demanding war booty your opinion please because Allah because Allah کے پاس تو جائے گا نہیں نا محمد کے پاس ہی جانا نا تو محمد نے اپنے اور اللہ کے نام لگا کے کہہ دیا ایک پانچ پیسہ میں دو تاکہ ہم جہاز میں لگا سکیں تو آبویسلی یہی ہونا تھا اس میں اور کیا ہے اللہ کا تو صرف نام ہے نا اللہ کو کیا اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کھا پی رہا تھا کیا وہ محمد کے کھاتے میں جا رہا ہے بھائی جی جلیبی بھائی آپ چلے گئے تھے ایک دم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا غلطی سے فون میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں یار تو لالا جی اگلا چیپٹر آپ کیا کھولنے والے ہیں یہ تو جہاد پر مکمل ہوگی سیریز آپ کی یا ابھی راز کو راضی رہنے دیں گے اچھا، میں تو میں تو بولتا ہوں کچھ ہمارے مطلب جو حضرت عثمان عثمان نے کیا تھا مطلب جو ساری اس کی کاپی جلا دی تھی آپ نے وہ کافی بار کیا ہے ایکچولی اس پہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اور دو تین ایک دو تین بار اس پر ہو ہمارا کام کیونکہ بہت لوگوں کو اور ایسے ویڈیوز کو نا شیئر کرتے نہیں ہیں ہماری کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ لوگوں کا ہمیشہ ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل بھی بدلاؤ نہیں ہے چلے ہم ایسا کرتے ہیں اگلی ویڈیو ہم <clears throat> ایک تو میں نے لفظ جہاد کے اوپر ویڈیو کرنی ہے بہت جلدی لیکن آپ دیکھیں نا آج نالج والا ویڈیو تھا ڈبیٹس کم تھی تو ہمارے ساتھ لوگ کم جڑے ہیں شروع میں جڑے اور نکلتے گئے ہیں اسی طرح نالج اور انفارمیشن والا ویڈیو جس میں ڈبیٹس کم ہوتی ہیں نا اس میں لوگ اتنے جڑتے نہیں ہیں لیکن لف جہاد کے اوپر میں میں نے کرنی ہے اس بھی بہت زیادہ انفارمیشن دینی ہے تو میں <clears throat> میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس دن اس کو بندے کو ارینج کر سکتا ہوں اگر نیکسٹ سیٹرڈے کو ہو گیا تو وہ کریں گے اور جو قرآن کا ہے کہ قرآن پرزرو نہیں ہے وہ میں لاسٹ ایئر کر سکا کرا کافی اس دفعہ بھی کرتا ہوں اور کیونکہ ابھی رمضان بھی آنے والا ہے مجھے دیکھنا رمضان کب آنا ہے کیونکہ رمضان کے اوپر سٹریمز بھی بنانی ہے رمضان اسپیشل سٹریمز تو رمضان کس دن ہے پتا آپ کو تو لالا جی اور رمضان میں شروع کر دیجئے وہ <clears throat> قرآن کا خالق کون کیونکہ خدا کہتا ہے نا ہم نے اس کو قرآن کو رمضان میں نازل کیا انزل فی القرآن ہاں ابھی میرے پاس میرے خیال میں کتنے سیٹرڈے ہیں رمضان میں سے پہلے ایک سیکنڈ رمضان آئے گا اکیس بائیس کو میرے خیال میں ارے سترہ سترہ دن ہوگا اٹھارہ دن اٹھارہ دن باقی ہوگا بھی شاید ہاں میرے پاس دو سیٹرڈیز ہیں بیفور رمضان آئے ٹھیک ہے تو دو سیٹرڈیز ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور پھر رمضان کو ہم رمضان اسپیشل اسٹریم بنائیں گے پھر اس کے مطابق دیکھتے ہیں چلیں بھائی لوگوں سب لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد شکریہ سب لوگ جڑے آخری آخری بات رکھ لیں اور ساجد بھائی پہلے آپ کر لیں جی میں تو مجھے آپ کی جو اسٹریم ہوتی ہے نا میں تو چپ چاپ صرف سنتا رہتا ہوں اور نوٹس بناتا رہتا ہوں کیونکہ اور آج کی اسٹریم بہت خاص وہ تینوں کا بھی میں ابھی کمبائن کروں گا ملاؤں گا ملانے کے بعد دیکھوں گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کہاں کہاں سے کون سی باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں تو زبردست رہی آج کی اسٹریم بھی اور آپ نے صحیح کہا کہ جس میں نالج زیادہ ہونا لالا جی ویور سے اس میں تھوڑا کم جڑتے ہیں بیکاز اس میں ہم دوستوں سے ڈبیٹ نہیں کر پاتے جی۔ لیکن جو اہل علم شخصیات ہوتی ہے وہ نوٹس بناتی رہتی ہے یہ میجر پوائنٹ ہے یار جہاد بہت ضروری پوائنٹ ہے جہاد قتل و قتال اور قرآن کی نوعیت میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ آپ آج صرف قرآن تک محدود رہے آپ نے حدیثوں پر اتنا زیادہ نہیں گئے تو اب لوگوں کو کیا چاہیے ان کو چاہیے مرچ مسالہ میں نے دیکھا ہے لیکن حقیقت حقیقت اس میں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ حقیقت قرآن کیا کہتا ہے جس کے بارے میں نہ علماء نہ مفتیان نہ محدثین جھٹلا نہ سکتے جس کو وہ قرآن ہے اور قرآن میں جب ایسی باتیں آتی ہیں تو کا فرض بنتا ہے کہ زیادہ زیادہ شیئر کر کے اس کو ضرور سنیں تو جتنے ویورس دیکھ رہے ہیں یار کوشش کریں کہ ایسے موضوعات کو چھیڑا کریں اور سنا کریں جی رانا جی اور جاتے جاتے یہ بھی آپ ہی کا خاصہ تھا ارے sir thank you so very much جی اس کے بعد جلیبی بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اسلام کے بارے بات کیا ہے اس میں سے جو جہاد جو ہے وہ اسلام کا ایسا پلر ہے اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام اسلام اتنا ذلیل بھی نہیں ہوتا اور اتنا پھیلتا بھی نہیں شاید ہاں اگر اسلام میں جہاد کے جگہ پر محبت کی بات ہوتی تو اسلام میرے حساب سے اسلام میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی اور بس یہی ہے اگر اسلام سے جہاد اگر آپ الگ کر دو تو اسلام میں کوئی دوسرا بستا ہی نہیں ہے اسلام میں جہاد کے سوا کچھ اسٹرانگ چیزیں ہے ہی نہیں بس یہی اس کا سب سے اسٹرانگ اور سب سے امپورٹینٹ پلر ہے جس کی وجہ سے اسلام آج بھی کھڑا ہے اور اس کی جیتی جاگتی مثال مکی اور مدنی اسلام دونوں دیکھ سکتے ہیں لالا جی اکثر بتلاتے رہتے ہیں اور آج ہم نے آیتوں کے ذریعے دکھا دیا مکی اور مدنی اسلام تو <clears throat> بلکہ ہم نے مدنی دور کو بھی ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ڈیفینسو پوزیشن سے آہستہ آہستہ آفینسو پوزیشن تک اسلام جاتا رہا تو دس از دا ریئلٹی آف اسلام اور ہیپی ہولی آ رہی ہے جی کس دن آ رہی ہے سوری ہے منڈے پرسو ہولی آ رہی ہے اور آپ سب کو بھی ہاں۔ میری طرف طرف سے سے ساجد کی کی ہیپی ہولی ہولی مبارکباد جی ہاں، ہاں، میں میں دودھ گرم کرنے چلا گیا تھا اس ہلدی ڈالا تھوڑا اور ابھی گرم گرم دودھ پیا میں نے ہلدی والا تو کافی اچھا لگ رہا ہے خیر بہت زبردست اسٹریم رہی ہے ایڈم صاحب آپ کی اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے ساری کی ساری آیتیں یہ آلموسٹ آل اگر اکا دکا ہم نے اسکپ کر دیا ہے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے باقی تو آلموسٹ میرے خیال سے نائنٹی فائیو سے نائنٹی سیون پرسینٹ آپ نے پورا جہاد ٹاپک پورا کور کر لیا تین چار جو سیریز تھی آپ کی اور کوئی بھی آبزرویشن یہ رہا ہے ہمارا کہ کوئی بھی مومن جو ہے جتنے لوگوں نے بھی آرگیومنٹ رکھنے کی کوشش کی کسی کے پاس دلیل نہیں تھی ریفرنس نہیں تھا جھوٹ دھوکا فریب اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے مسلمان بیوقوف ہوتے ہیں یعنی اکثر مسلمان سب تو نہیں کہوں گا میں جیسے ابو بکر نے کیا تھا جو میراج کا واقعہ تھا تو وہاں کے مذاق اڑا رہے تھے جو رسول اللہ نے بولا اور ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں اس کو مانے گا جب حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ کس نے <laughs> یہ چیز بتائی تو جب جواب آیا کہ رسول اللہ نے تو سیدھا سا ایک جواب حضرت ابو بکر کا یہ تھا کہ رسول اللہ نے بتایا تو بات سچ ہے تو اس طریقے کی بے وقوفی آج کے مسلمانوں میں نہیں بلکہ جو شروعاتی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے بھی بے وقوفی کی ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی بیوقوف ہے ہم کچھ بھی بتا دیں گے اور لوگ جو ہے ہماری باتوں کو مان لیں گے سن لیں گے لیکن ان کو نہیں پتا کہ لوگ آپ کے اس بیہیویئر پر اس اندھ وشواس پر ہنستے تو جائیے ذرا اور تھوڑی اچھی تحقیق کرے اور کچھ اچھا سا اسٹرانگ آرگیومنٹ لے کے آئے اور ہمیں غلط ثابت کرے ورنہ ہی جھنجال سے نکل جائے بہت بہت شکریہ سبھی کا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری طرف سے بھی آپ سبھی حضرات کو ہولی کی شبھ کامنائیں سیف کے لیے مزے لیجئے فلٹو کے لیے Jai Hind thank you so very much Jai Hind اور ہولی کے بہت مزے کرنا ایڈم بھائی آپ نے کبھی دیکھا ہے ہولی کا ہولی یار کیسے میں نے زبردست میں نے نہیں کھیلا ہے کبھی انڈیا آئیں گے تو آر انوائٹیڈ میں نے فلموں میں ہی دیکھا ہاں۔ کہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک دیتے ہیں اور کپڑے گندے کر دیتے ہیں اتنا پتا رنگ نہیں پھینکا جاتا بلکہ کچھ کچھ جگہ پہ انڈے انڈے بھی پھینکے جاتے ہیں یار انڈے والا کام تو بہت ہی خراب ہے <laughs> ختم کرتے ہیں ہولی انجوائے کیجیے اور ہندو سناتنی نے جاتے ہے ساحل اور ہلدی کے تل ہی ہلدی رام مولانا کیا ہے یار یہ کیا لکھ رہے ہیں تیرا بی پی بڑھ جائے گا بالکل پڑھ لوں گا سر بالکل پڑھ لوں گا اور thanks a lot guys take care Jai Hind یشوا اکبر العظیم